من البيان أو كما قال عليه الصلاة والسلام شروع کرتا ہوں رب کے نام سے جو سب سے اعلیٰ ہے شروع کرتا ہوں رب کے نام سے جو سب سے اعلیٰ ہے بڑا ہی ہے وہ نہایت رحم والا ہے اور خدا کے فضل سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں خدا کے فضل سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں وہی مالک ہے اسی کے کرم پر ہم ناش کرتے ہیں اور اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے معزز علماء کرام سب سے پہلے تمہیں شکر گزار ہوں صدر جنتا جناب حضرت مولانا مفتی صاحب کا جنہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا معزز علماء کرام آج کے اس پر مبارک موقع پر جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے وہ اس حقیر کی غذا الساست سے دور ہے علماؤں کی جمع غفیر استادوں اور مشیروں کی بھیڑ میں کچھ بولنا تو درکنار لطمشائی کرنا بھی بہت سخت محسوس ہو رہا ہے لیکن اگر خالق کائنات کی ماہیت ہو تو ہر پریشانیاں آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مائیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستہ میں مائیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستہ میں اگر تم ساتھ ہو شہرا میں گلشن کا مزہ پاؤں اور خدا سے یہ دعا ہے کہ نئی امید نئی زندگی عطا کر دے بلند میرا زبانیہ سے حوصلہ کر دے قدم قدم سے میرا تو میرے ساتھ کوئی ایسا قابلہ کر دے مسترند سامعین کرام تمام مذاہب کا یہ دائمی دستور رہا ہے کہ اپنی ہر مشکل کا آغاز اپنی متبرک کتاب سے کرتے ہیں جیسا کہ ہندو حضرات اپنی محفل کا آغاز گیتا و رمایت سے کرتے ہیں لہذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہماری محفل کا آغاز کسی باوقار کتاب سے کیا جائے اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تمام کتب دنیاویہ و سماویہ میں سب سے افضل اور برتر ہیں کیونکہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے اور ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب ان کی جان و دل میرا قربان ہے لیجیے میں اسی قرآن کریم کی تلاوت کا تعارف کے لیے ایک ایسے ہونہار قاری وقار کو مدعو کرتا ہوں جن کی آواز میں بلبل کا ترنم بخوبی محسوس کیا جائے گا اس سے میری مراد جناب قاری دلشاد صاحب ہیں میں قاری صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت سکن سن ہوں کہ آغاز ہوں کا کی تلاوت سے آغاز ہوں محسن کا قرآن کی تلاوت سے مصروف ضلع مومن ہوں اس کی حلاوت سے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 فلينظر الإنسان مما خلق خلق من من ماء ودافق يخرج بين السرد والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر السماء ذات ذات الرجع والأرض الصدع إنه لقول کے وما هو بالهزم ما شاء الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم فرشتوں پوچھتے کیا ہو یقینا چیز کر دیکھو فرشتوں پوچھتے کیا ہو یقینا چیز کر دیکھو میں اپنی مقصد کے واسطے قرآن لایا ہوں اور وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں تلاوت ہی پہ قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں اور گردن پہ چھری پہ رو یا یعنی میزیں پتھر رکھو گردن پہ چھری پہ رو یا یعنی میزیں پتھر رکھو ہر حال میں ان کو تو قرآن سنانا ہے دوستوں یہی وہ قرآن ہے جس نے صرف تیئیس برس کی قلیل مدت میں پورے عالم نے وہ انقلاب برپا کر دیا بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا شعرا حیران و شکر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور تقریری آنکھیں اشتبار ہونے پر مجبور ہو گئی جیسا کہ کسی شاعر نے کیا ہی سوچ کہا ہے کہ اہل منصب سربسدہ ہو گئے اہل منصب سربسدہ ہو گئے پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا لیکن ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے میرے پائے پلک کو آسماں سے پاس جانا ہے بہت محترم سامعین کرام آئیے سیب الکلام کی تعریف کے بعد خیر الحرام کی بارگاہ میں کچھ لے کر حاضر ہوں کیونکہ خیر الکلام کی تعریف کے بعد اگر کوئی ذات لائق تعریف ہے قابل مدح ہے تو وہ خاصدار مدینہ شہن شاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس کے بارے میں شاعر رسول حسان ابن ثابت علیہ رحمٰ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یوں عرض کرتے ہیں وأحسن منك لم ترفت عيني وأحسن منك لم ترفت عيني وأجمل منك لم ترد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اور اسی شعر کا ترجمہ کسی اردو شاعر نے بزبان اردو یوں کیا ہے کہ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے کچھ جیسا خطی ہوئی نہیں دیکھا میری آنکھوں نے کچھ جیسا خطی ہوئی نہیں ماجن سکی دنیا میں سستا ماہ جبھی کوئی مغرہ خواہوں سے جہاں میں تختیہ کیا پیدا بنایا کو ویسا ہی جہاں تو خود جیسا اور کسی شاعر نے آپ کی مدد میں یہ شعر کہا ہے کہ کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو سب نبی دن ہے تو تم جان نہ رسول آبی ہو لیجیے سماعت فرمائیے ادرا کی بلندیوں کو درجرات بنانے والے جہاں جبرائیل کے پر جل رہے ہوں اس اس منزل سے بہت آگے جانے والے محبوب رب المشارق والمغارب سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عفرت میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں شاعر شیر زبان جناب حضرت مولانا عرفان الحق صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت پسند دیتا ہوں کہ ایسا بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں ایسا بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں ہم ہوں میرے آقا ایک رات مدینے میں Thank you. ایک چھوٹی سی نعت آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں عشق شہ رار سے دل جس کا غنی ہے عشق سہے ابرار سے دل جس کا غنی ہے کس چیز کی اب اس کو دو عالم میں کمی ہے کس چیز کی اب اس کو دعا لمبے کمی ہے ہر ایک عمل اپنا ہو سنت کے مطابق ہر ایک عمل اپنا ہو سنت کے مطابق اللہ کی مرضی میں فنا ہونا یہی ہے اللہ کی مرضی میں فنا ہونا یہی ہے پھر دوس کی کرتی ہیں جہاں رقص بہاریں پھر دوست کی کرتی ہے جہاں رقص بہاریں وہ دوست تو محبوب دعا دعا لمکی گلی ہے وہ دوست تو محبوب دعا لمکی گلی ہے ذرے سے ہوئے چرخے ہی کے وہ تارے ذرے سے ہوئے چرخے ہدایت کے وہ تارے خورشید رسالت کی نظر جس پہ پڑی ہے خورشید رسالت کی نظر جس پہ پڑی ہے مقصود نہیں دو کو نین کی دولت مقصود نہیں دو سو کو نین کی دولت مقصود فقط ان کی رضا ان کی خوشی ہے مقصود فقط ان کی رضا ان کی خوشی ہے عشق شہ اب رار سے دل جس کا غنی ہے کس چیز کی اب اس کو دعا لمے کمی ہے دل حسین جو تو دنیا میں الجھا رکھتا ہے دل حسین جو تو دنیا میں الجھا رکھتا ہے خدا کرے دیش تو مصطفیٰ ہو جائے اور الہی رخ مصطفیٰ کو دکھا دے الہی رخ مصطفیٰ کو دکھا دے کہ ہر امتی کا جگر بولتا ہے اور عقل انسانی سمجھ سکتی نہیں اس کا مقام عقل انسانی سمجھ سکتی نہیں اس کا مقام جو ستم سہ کر دعاؤں پر دعا دیتا رہا اور یہ نصیحت بھی کرنا چاہوں گا کہ دو جہاں کی کامیابی اگر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے اور نبی کے راستے سے جو قدم اپنا ہٹائے گا نبی کے راستے سے جو قدم اپنا ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا کبھی منزل نہ پائے گا معزز علماء کرام آئیے اب ہم اپنے مقصد اپنی یعنی تقریر و کتابت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تقریر و کتابت وہ فن ہے جس کی ضرورت کی سوسائٹی سے لے کر حیوان سیاست تک پڑتی ہے تقریر و ثقافت وہ فن ہے جس سے ہمارے اکادرین نے میدان کے میدان فتح کر لیے کسی شاعر نے کیا ہی کچھ کہا ہے کہ ثقافت وزن میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے کبھی کبھی کبھی تلوار بن جائے تو آئیے میں دعوت سوشن دیتا ہوں موضوع ہے مقصد جلسہ اور اس کا موضوع جناب حضرت مولانا عمر صاحب نازم مدرسہ صاحب ناظم مسجد تحفظ قدم نبوت فتح پور میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز پر بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر لبِ اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے اور ایک اعلان ہے کہ جو بھی بات جلسے میں نامناسب ہو اسے محفوظ کر کے مناسب انداز میں متوجہ فرما میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ مقالہ جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی ہے اس کو میں نے اپنے انداز میں لکھ لیا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ سکوں زبانی بات کہنے میں کچھ باتیں رہ بھی جاتی ہیں اس لیے اپنی بات کو میں مقالی کی شکل میں پیش کر رہا ہوں آپ حضرات سماعت فرمائیں بیس منٹ محترم حضرات علماء محترم حضرات علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مجلس علماء اور ان کے ذمہ داریوں کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے اور تعارفی بات کی ذمہ داری چونکہ اس حقیر پر ڈالی گئی ہے لہذا آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش پیش خدمت ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو شرف قبولیت سے نوازے حضرات آج امت جس انحصاط فتنہ اور فساد گمراہی کے دور سے گزر رہی ہے کہ شاید ماضی میں کبھی کوئی دور ایسا آیا ہو اس کے علل و اسباب ممکن ہے کہ کوئی اور ہوں لیکن اس حقیر کے نزدیک ہماری آپ کی عملی کمزوریاں ہیں اور کمزوریاں دو قسم کی ہیں ایک تو ہماری ذاتی اعمال سے متعلق ہیں دوسرے دوسری دوسروں کی ذات سے متعلق ہیں یعنی کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو ذاتی زندگی میں پیدا کرنے کے تھے اور وہ پیدا نہیں ہوئے اور کچھ اعمال دوسروں کی زندگی کی اصلاح سے متعلق تھے جن کے انجام دینے میں کوتاہی ہوئی انہی دونوں کمزوریوں کی وجہ سے آج امت کا جو حال ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے آپ حضرات علماء کرام ہیں آپ کا شریعت میں ایک مقام ہے آپ امت کے لیے ایک نمونہ ہیں آپ انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام کے سچے جانشین ہیں آپ کی گفتار و کردار نشست و برخاست سب شریعت متحرہ کے تابع ہونا چاہیے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے نزدیک صرف ظاہری اعمال نماز و روزے کی تو کسی حد تک تھوڑی بہت اہمیت ہے لیکن قلب کس جانب متوجہ ہے اور اس کے اندر کیا کیا امراض ہیں اس کی ہمیں فکر نہیں صرف نماز روزہ اور دیگر اعمال ظاہری ہی فرض اور کیا دیگر اعمال ظاہری ہی فرض ہیں اور قلب کا سنوارنا اور اس کے اندر قطائل حمیدہ کا پیدا کرنا اور رضائل سے خالی کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اور کیا قلب کو سنوارے بغیر ہمارے اعمال کے اندر اعتدال آ جائے گا اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا ہرگز نہیں یہ ایک وسوسہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھیے کہ قلب کے اندر جتنا اعتدال اور جتنی تہذیب آئے گی اعمال اتنی ہی معتدل معتدل اور مہذب اور مقبول عند اللہ ہوں گے حضور علیہ السلاۃ والسلام کا فرمان ہے الا ان في الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب یعنی جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے سن لو وہ قلب ہے اسی سلسلے میں ایسر نے بہت سے علماء کرام کو دیکھا اور سنا کہ اس بارے میں وہ قیل و قال سے کام لے رہے ہیں اور بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جو قیل و قال تو نہیں کرتے البتہ ان کے اعمال قیل و قال جیسے ہیں اگر ایسے نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو آخر اس فریضے پر عمل کرنے کے لیے کون سا وقت آئے گا الحاصل امت کے بگال کی اصلی اور سب سے بڑی وجہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے قلب بگڑے ہوئے ہیں ہمارے اعمال جو سرزد ہو رہے ہیں کہیں اس کے پیچھے حب جا کار فرما ہے تو کہیں حب مال اللہ رب العزت ہم سب سب کی حفاظت فرمائے کہیں اس حدیث پاک کے مزداق نہ بن جائیں جس کو بحقی نے بیان کیا ہے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی ان کی مسجد یعنی نقش نگار ٹائل برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی ان علماء آسمان کے نیچے رہنے والے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے ان علماء سے کتنے پیدا ہوں گے پھر ان میں واپس آ جائیں گے علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمائے کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے رشت و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہوگا پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے ایٹھنے کے لیے دنیا دنیا دار داروں کی مرضی کے موافق مسئلہ بتائیں گے پھر پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگائیں گے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے پھر سرما سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں، ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے بارے میں جا کر دنیا دنیا والوں کے پاس جا کر دین تعلیم رہ جائے جس طرح کے درخت سے جو جو ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں لیا جا سکتا اسی طریقے سے سرمایہ داروں کے قریب سے گناہوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا جو علماء سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی چاپلوسی کرتے ہیں وہ عموماً علماء سو ہی ہیں چند تقوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علماء سو کے زمرے میں شامل ہونے سے بچائے حضرات علماء کرام آپ چونکہ اہل علم ہیں آپ کسی بات کو علمی دلائل کے بغیر مانتے نہیں اس لیے کچھ دلائل سماعت فرمائیں دلائل تو بہت ہیں مگر وقت کا ابھی خیال رکھنا ہے نمبر ایک ان الصالحات بلا شبہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت کو دو شرطوں پر موقوف کیا اول ایمان دوم اعمال صالحہ اور اعمال صالحہ کا جس طرح اعضاء و جوارے سے تعلق ہے اسی طرح باطن سے بھی ہے جیسے کہ تفصیل آگے آ رہی ہے قرآن کی دوسری آیت میں اسی مضمون کو دوسرے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون یعنی میں نے جن و انس, انس کو کسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں اور حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدیت کی یوں تشریح فرمائی ہے کہ عبدیت کہتے ہیں اس تعلق کو جو بندہ اور حق پارے کے درمیان ہے موت و حیات سفر نمبر ایک سو تینتالیس اور آگے فرماتے ہیں کہ عبدیت نام صرف نماز روزے کا نہیں بلکہ اصلاح باطن اور تہذیب اخلاق بھی اس کا جزو ہے بلکہ جز اعظم ہے تمام اجزائے دین کی تکمیل کا نام دین ہے عبادات معاملات معاشرات عادات اخلاق سب دین ہی ہیں یعنی موت و حیات صفحہ نمبر ایک سو چوالیس آگے چل کر کے مزید فرماتے ہیں یہ بھی بالکل سچی اور واقعی بات ہے اس تعلق کی اصلاح بغیر کسی کو بڑا بنائے ہوئے نہیں ہو سکتی بہت سے پڑھے لکھے اور دیندار لوگ بھی اس بات میں غلطی پر ہیں بس سمجھتے ہیں کہ کتابوں کا پڑھ لینا اور مطالعے میں رکھنا اصلاح کے لیے کافی ہے یاد رکھو اور کتابیں تو کیا وہ کتابیں بھی جو اسی فن میں اصلاح کی ہیں جیسے احیاء العلوم وغیرہ ان سے بھی اصلاح نہیں ہوگی جب تک کہ کسی کے ماتحت نہیں بنو گے جب تک کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہوگا اور جب تک یہ کہنے والا نہ ہوگا کہ تم نالائق ہو یہ حرکت کیوں کی میں ایک بات کی برائی معلوم ہو جانے سے وہ بات چھوٹتی نہیں چھوٹ نہیں جاتی دیکھو شرابی شراب پیتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ شراب بری چیز ہے مگر اس جاننے سے شراب چھوٹتی نہیں ہاں اس سے چھوٹتی ہے کہ کوئی اس سے با اس پر مسلط ہو اور جب یہ شراب پیے تو تھوڑی گوش مالی کر دیا کرے اس میں اثر ہے اس میں نہیں دیکھیے شراب جس کو پینے والا خود بھی برا جانتا ہے بغیر کسی کے دباؤ کے نہیں چھوٹتی تو وہ برائیاں جن کی برائی خود فائل کو بھی معلوم نہیں وہ بغیر کسی کے روک ٹوک کے کیسے چھوٹ سکتی ہیں اور وہ صفات جن کا اختیار کرنا نفس پر بہت شاپ ہے اور نفس ان کا خوگر بغیر دباؤ کے کیسے ہو سکتا ہے جیسے تبادو جس کا ذکر ہو رہا تھا کیونکہ تبادو کے معنی چھوٹا بننے کے ہیں کبھی گبارہ نہیں کرتا تو جب تک کوئی با اس پر مسلط نہ ہو اور یہی معنی ہے ماتحت ہونے کے اس وقت تک توازو پیدا نہیں ہو سکتی غرض کے نرے نرے علم علم سے اصلاح نہیں ہو سکتی بار بار نگرانی اور عادت ڈالنے سے ہوتی ہے اور عادت بغیر دوسرے کو با بنائے ہوئے نہیں ہو سکتی موت و حیات سفر نمبر ایک سو بتیس ایک سو تینتیس دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے رستے میں جہاد کرو کہ شاید تم نجات پالو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے بعد سے چار چیزیں ایمان اور تقوی اور وسیلے کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی ہیں بس حقیقی نجات کے لیے مجاہدے سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے اور سنت اللہ بھی اسی طرح جاری ہے اس بات سے رہ کے سوا رات کا پا لینا نہایت نادر و کمیاب ہے سرات مستقیم مصنفہ مرتبہ حضرت مولانا اسماعیل شہید بہلوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر ایک سو انہتر تیسری آیت میں رشاد ربانی ہے وہ امبامن خاف مقام رب بھی ونہن نفس عن الحبا جو شخص دنیا میں سے اپنے رب کے کام جو شخص جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانا ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے جنت میں داخلے کا سبب ہوائے نفس بچ ہوائے نفس سے بچنا قرار دیا ہے جس کا سبب خوف یعنی تقوا ہے اور ہوائے نفس کیا ہے اسی آیت کی تفسیر کے تحت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور عنوان مقائد نفس کا دیتے ہیں کہ نفس کی مخالفت ان چیزوں میں جو سریح طور سے گناہ اور سیاحات ہیں تو بے اختیار خود بھی اس میں کامیابی ہو جاتی ہے لیکن ایک ہوائے نفس وہ ہے جو عبادات اور اعمال صالحہ میں شامل ہو جاتی جیسے ریا نمود خود پسندی یہ ایسے دقیق گناہ اور شدید ہوائے نفس ہیں جس میں انسان خود بھی دھوکہ کھاتا ہے اور اپنے عمل کو درست سمجھتا رہتا ہے اور یہی وہ ہوائے نفس ہیں جس کے مخالفت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے اس سے بچنے کا صحیح علاج اور مجرب نسخہ اس کے سوا نہیں کہ انسان کوئی ایسا شیخ کامل تلاش کرے جو کسی ماہر شیخ کی خدمت میں رہ کر مجاہدہ نفس اور ان کے معالجے سے واقف ہو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے اور اس کے مشورے پر عمل کرے معرف القرآن جلد نمبر نمبر آٹھ چھ سو سڑسٹھ نیز وما کان المؤمنون لینفروا کے تحت معرف القرآن جلد چار سفر نمبر چار سو نواسی اور نبے پر شاد فرماتے ہیں کہ احکام ظاہرہ نماز روزے کو تو سبھی جانتے ہیں کہ فرض عائن ہے اور ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدھری میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ اعمال باطنہ اور محرمات باطنہ کا علم جس کو عرف میں علم تصوف کہا جاتا ہے کیونکہ یہ باطنی اعمال بھی ہر شخص پر فرض عین ہے تو ان کا علم بھی سب پر فرض عین ہے الحاصل تعلق محلہ اللہ کے لیے جس کو شریعت نے احسان سے تعبیر فرمایا ہے دو چیزیں ازحد ضروری ہیں ایک تو تزکیہ نفس یعنی نفس کو رضائل سے پاک و صاف کرنا دوسرے تہلیہ نفس کو خسائل حمیدہ سے مزین کرنا ان دونوں کے حصول کے لیے کسی متبع سنت شیخ کامل سے بیعت و اصلاح کا تعلق قائم کرنا ضروری ہوتا ہے اور بے فضلی تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے زاد مومن حضرت مولانا منیر رحمت صاحب خلیفہ اجل حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ الغرض اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی محبوبیت کی چار شرطیں اول ایمان دوم اعمال ظاہرہ سوم اعمال باطنا چہرم ان ان تینوں کی تکمیل کے لیے کسی مربی اور مسلح سے اصلاحی تعلق قائم کرنا لیکن انسان کی نجات صرف اتنی ہی پر کافی نہیں ہے بلکہ ایک شرط کا اضافہ کرنا بھی ضروری ہے وہ ہے امر بالمعروف نہیں انل منکر جس کو آقر نے شروع ہی بیان میں اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ کچھ اعمال دوسری کی ذات کی اطلاع سے متعلق ہیں اور یہ ایسا ہی ضروری ہے جیسے احکام مذکورہ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے خسر معرف القرآن سے ترجمہ اور اس کا فائدہ پیش خدمت ہے یعنی قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خطارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے جو اپنے نفس کا کمال ہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی پیمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی پیمائش کرتے رہے جو دوسروں کی تکمیل ہے تو جو لوگ خود بھی یہ کمال حاصل کریں اور دوسروں کی بھی تکمیل کریں یہ لوگ البتہ خطارے میں نہیں بلکہ نفع میں ہیں فائدہ اس صورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت یہ دی کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف بلانے کی حد تک مقدور کوشش کرے ورنہ صرف اپنے نجات کے لیے کافی نہ ہوگا خصوصاً اپنے اہل و عیال جو فرض عین کا درجہ ہے اور احباب متعلقین احباب متعلقین کو طاقت بھر کوشش کرے ورنہ صرف اپنے نجات کے اپنے اہل عیال اعمال سیاح احباب متعلقین کے اعمال سیاح سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے اگر کہ خود وہ کیسی اعمال صالحہ پر پابند ہو اس لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف نہیں یعنی فرض کیا گیا ہے اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں خود عمل کرنے کو کافی سمجھتے ہیں اولاد و اولاد و عیال کچھ بھی کرتے رہیں اس کی فکر نہیں کرتے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس آیت کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بتایا جائے ہاں؟ بس جس طرح ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے اعمال و عیال اور احباب و متعلقین اور عام المسلمین کو بھلائی کا حکم کرتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں اسی طرح ہمارا یہ بھی فریضہ ہے کہ فرق باطلہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کا بھی پردہ چاک کریں جیسے کہ حدیث پاک کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اٹھائیں گے اس علم کو ہر بعد میں آنے والے والوں میں ان کے عادل لوگ دور کریں گے ان سے حد سے تجاوز کرنے والوں کی تبدیلیوں کو اور باطل لوگوں کے جھوٹ کو اور جاہلوں کی تعبیل کو انہی فرق باطلہ میں اس وقت ایک فرقہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان تبلیغی جماعت کے نام سے متعارف ہے شمار ہو چکا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا اس کے افراد و تفریح کو کھول کھول کر بیان کرنا ہم پر فرض کفایہ کے درجے میں ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے جس کے لیے ہم اور آپ سب یکجا جمع ہوئے ہیں کیونکہ تبلیغی جماعت جس تحریک سے جڑی جی، تبلیغی جماعت جس تحریک سے جڑی ہوئی ہے اس کے بانی کا مقصد بھی اس کے بانی کے مقصد ہی سے نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے مسلک و مزاج اور اصولوں سے منحرف ہو چکی ہے بانی تبلیغ حضرت مولانا صاحب نور نور اللہ مرکزہ کا مقصد دین دین کا مقصد تھا کہ تحریک کا مقصد تھا کہ بے طلبوں کے اندر اس کی طلب پیدا کرنا تاکہ مدارس و خوانص سے اپنا رشتہ جوڑ کر کامل دین پر چلنا آسان ہو جائے گویا اس تحریک کا درجہ دوا جیسے ہے اور مدارس و خواند کا درجہ غذا جیسے ہے اب اگر کوئی آدمی یاب یعنی شوق شوق اور طلب پیدا ہونے کے بعد بھی ہمیشہ دواہی کا استعمال کرتا رہے غذا کا کبھی استعمال ہی نہ کرے اور وسائل ذرائع کو مقاصد کا درجہ سمجھتا رہے اور فضائل کو مسائل کا اور مسائل کو فضائل کا درجہ سمجھتا رہے تو اس سے بڑا احمق بھی کوئی نہیں اور اس سے بڑا گمراہ بھی کوئی نہیں آپ حضرات بہت آپ حضرات آپ حضرات بہت ہی زیادہ پس و پیش میں ہوں گے کہ اتنی بڑی جماعت کے اوپر اتنا بڑا الزام جس جس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا تو اس سلسلے میں آپ حضرات سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ان کے افراد و تقریر اور ان کے تحریف لفظی و معنوی کے نمونے نہیں ہیں آپ کے اندر جو بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس کی دور کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی چند مثال ہے بس ایک باغ مقرر جناب حضرت مولانا عبدالرسمان صاحب استاد عربی مدرسہ قاسم الاسلام فیروز آبادی کو شیر کے ساتھ دعوت قسم دیتا ہوں کہ نہیں تیرا نشے من قطر سلطانی کے گنبد پر نہیں تیرا نشے من قطر سلطانی کے گنبد پر شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر عنوان ہے اعتقادی منقرات و تبلیغی جماعت اور پندرہ منٹ اور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء اکرام جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے وہ موضوع بتلایا گیا کہ مجھے کیا موضوع دیا گیا ہے اعتقادی منکرات اور تبلیغی جماعت آج کے اس پرفتن دور کے اندر تبلیغی جماعت در حقیقت اگر تنقیدی اور تحقیقی نظر اس جماعت پر ڈالی جائے تو یقیناً روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہو جائے گی کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے اکابرین نے ہمارے ان ذمہ داران نے جن مقاصد کے تحت اس کا قیام کیا تھا آج یہ جماعت اپنے ان بنیادی مقاصد سے ہٹ چکی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اور اس کے گمراہ ہونے کی بلکہ اس جماعت کے ایک فتنے کے روپ اور ایک فتنے کی شکل اختیار کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس جو ہے جماعت نے تحریف فی الدین اور غلو فی الدین یعنی افراد التفریف کا وطیرہ اور شیوا اپنا لیا ہے چنانچہ آپ حضرات کا بارہا سابقہ پڑھتا ہوگا کہ قرآنی وہ آیات جن میں مجاہدین اسلام کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے جو مارکے اسلام لڑنے والے اور اللہ کے راستوں میں قتال کرنے والوں کے فضائل ہیں احادیث مبارکہ کے اندر یا قرآن آیات کے اندر یہ جماعت بغیر کسی دلیل کے اور نہایت دیدہ دریری نہایت دیدہ دہنی کے ساتھ ان ساری کے ساری آیات کو اپنے اوپر فٹ کرتی ہے اگر یہی تعریف معنوی موجودی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ گمراہ ہو گیا اگر یہی تحریف معنوی جو ہے بریلوی حضرات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں اگر یہی تحریف معنوی غیر مقلد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور یہی تحریف معنوی ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ کریں تو ہم کہیں یہ راہ راستہ ہے یہ کہاں کا انصاف ہے تو یہ تحریف معنوی کی ایک ادنا سی مثال اسی طریقے سے ذخیرہ احادیث کے اندر دیکھ لیجئے ذخیرۂ احادیث میں جتنے بھی فضائل مجاہدین کے بیان کیے گئے ہیں ان مجاہدین کے سارے کے سارے فضائل جو ہے صرف اس بنیاد پر اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں گردنیں نہ کٹانی پڑے ہم جو ہے اپنے جان کی قربانی دینے کے بجائے ہم جو ہے صرف مال کی جو ہے قربانی دے کر کے آرام سے جو جو ہے ہے ہے بیٹھ جائیں اور یہ بات حقیقت دوستو کہ اس جماعت کے ذریعے سے ہمارے اندر مسلمان طبقے کے اندر بزدلانہ کیفیت پیدا ہو گئی اور ہر شخص اس کو نہایت اچھے اور واضح طریقے سے جانتا کہ اس جماعت کے ذریعے سے آج جو مسلمان کم ہمتی کا شکار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے اندر بزدلانہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے انہوں نے کیونکہ مسلمانوں کا یہ تصور بنا دیا گیا مسلمانوں کا یہ ذہن بنا دیا گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے یعنی چلنا چار مہینے تین دن وغیرہ کے لیے نکل جائیں گے تو ہمیں وہ سارے کے سارے فضائل اور وہ ساری کی ساری کامیابیاں ہمیں حاصل ہو جائیں گی جیسے کہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے حدیث پاک کے اندر جس نے اللہ نے اس آگ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی سرحد کی حفاظت کرے سرحد اللہ کے راستے میں نکل کر کے سرحد کی حفاظت کرے ایسی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے اس کو فٹ کیا اپنے اوپر اس کو فٹ کیا اپنے اوپر اس کی جو ہے بے شمار جو ہے اس کے جو ہے اور جو ہے دلائل موجود ہے اس سلسلے میں آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے ساری کی ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جو ہے جو وارثین انبیاء انبیاء ہیں وارثین کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے یہاں تک کہ جو ہے کچھ علماء کرام کا تو فتویٰ یہاں تک ہے کہ وہ جو ہے کفر کی حد تک پہنچ گیا وہ کافر ہو گیا جو شخص جو ہے علماء حقہ پر جو ہے علماء حقہ کو لان تان کرے علماء حقہ پر جو ہے دشنام ترازی کرے علماء حقہ پر عیوب لگائے گرزے کی تو ایسا شخص جو ہے اس کے جو ہے کفر میں کوئی شبہ نہیں لیکن اکثر لوگ ایسے شخص کو فاس کو فاجر سے تعبیر کرتے اس جماعت کے اکثریت اس جماعت کی اکثریت جو ہے علماء جو ہے کرام سے علماء حقہ سے انتہائی بدزل ہے چنانچہ آپ حضرات کا بھی بارہا تجربہ ہوتا ہوگا کہ جب بھی جو ہے یہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ جو ہے تم سلام کو عام کرو خواہ اس کو تم جو ہے ہر مسلمان کو سلام کرو خواہ تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو لیکن آپ اپنی مسجد کے اندر بیٹھے رہیے آپ جو ہے ان کے کئی سالوں کے امام ہو کئی سالوں کے آپ خطیب ہو کئی سالوں سے آپ کا ان کا تعارف ہو لیکن جو ہے جب آپ سے روڈ پہ ملیں گے اس سلام میں پہل نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ اگر کوئی جو ہے ان کا جو ہے ساتھی اگر انہیں مل جائے تو جو ہے یعنی اپنے جو ہے دوست کو اپنے ساتھ چلنے پھرنے والوں کو ساتھی سے تعبیر کرتے ہیں گویا سارے کے سارے اور دشمن ہیں اس جو ہے اپنے دوستوں کو ساتھی کہہ کر کے پکارتے ہیں باقی کیا ہوئے ظاہر بات ہے اس کا اس کی نقیر اس کا مخالف اس کا منفی پہلو کیا نکلے گا سب جانتے ہیں سب بہرحال تو جو ہے علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا خصوصاً وہ علماء وہ علماء کرام جو ان کے بقول اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں حالانکہ اللہ کا راستہ ان کو کیا پتا علماء جنہوں نے جو ہے آٹھ نو سال تک ماہر دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے وارثین انبیاء کے سامنے بیٹھ کر کے تلمس اور ان سے ان علوم و معرفت کو حاصل کر کے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا محفوظ کرنے کے بعد اب وہ اپنا کوئی طریقہ اصلاح کا اختیار کرتا ہے تو ان کی نظر میں وہ طریقہ مضر اور ان کی نظر میں وہ طریقہ بیکار اور لغو ہے اور یہ جو طریقہ امت کے سامنے پیش کرے وہ طریقہ جو ہے سنت ہے یعنی یہ کام جو کرے وہ سنت اور اگر کوئی دوسرا اس کام کو انجام دے تو وہ جو ہے سنت کے خلاف وہ سنت کے اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں اس فرقے کے آج کے اعتدال سے ہٹ جانے کا جبکہ ہمارے اکابرین نے اس کو قائم کیا تھا اس بنیاد پر کیونکہ اس وقت ارتدادی فتنے پھیلے ہوئے تھے ابتدادی فتنے پورے ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے تھے اور جو ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ جو ہے بڑے لوگوں کے اندر اس طریقے سے کلمے کو بچایا جائے اس جماعت کے ذریعے سے کلمے کو بچایا جائے اور پھر ان کے ذریعے سے ان کے گھروں کے اندر دین آئے اور پھر اپنے گھر کو دینی ماحول بنائے اور پھر اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے اندر بھیجے مدارسے آج جو ہے ان کی زبانوں سے یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جو ہے اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھانے سے کیا فائدہ مدارس میں پڑھانے سے کیا فائدہ مدرسے سے ہٹا لو چار مہینے کے لیے بھیج دو تمہارا بچہ کامیاب ہو جائے گا بن جائے گا تمہارا بچہ بن جائے گا اس قسم کے الفاظ کہتے ہوئے سنا گیا ہے اور جو ہے آئے دن اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں تو بہرحال دوستو جو آپ حضرات کو جمع کیا جس طریقے سے جو ہے میرے خیال کے اعتبار سے کوئی شہر اور کوئی قصبہ اور کوئی بھی ایسا گاؤں جو ہے نہیں بچا ہوگا جہاں کے علماء کرام جو ہے اس کیفیت میں ان سے مبتلا نہ کوئی شہر لیکن یہ الگ چیز ہے کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو ہے معتزلہ کا فتنہ ایسا اثر انداز ہوا ایسا اثر انداز ہوا کہ وقت کے جو خلفا تھے وقت کے جو عمرہ تھے ان جو ہے ان یہاں تک کہ اس کے زیر اثر محتسم باللہ جیسا بادشاہ بھی آ گیا لیکن جو ہے کوئی اس فرقے کے خلاف آواز اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا اس فرقے کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جسارت نہیں کرتا تھا جب اس فرقے نے جو ہے آواز بلند کی اور القرآن خلق اللہ کوئی جو ہے سارے بڑے بڑے علماء اس زمانے کے اندر موجود تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اس فرقے چونکہ حکومت تک اس کا اثر پہنچ چکا تھا بلکہ یہ کہہ لیجیے جہاں تک اسلامی سرحدیں پہنچی ہوئی تھی وہاں تک اس کا اثر پہنچا ہوا تھا لیکن انہی کے جو ہے حکومت جو ہے ایک ایسا فرد اس فتنے کے خلاف اور اس فرقے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے جس کو دنیا امام احمد بن حمل کے نام سے جانتی ہے آپ حضرات بخوبی تاریخ سے واقف ہیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے ان چیزوں کو بیان کرنا جو ہے بالکل جو ہے کیونکہ آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ سارا علماء طبقہ بھی ہمارے خلاف پورا معاشرہ ہمارے خلاف در و دیوار ہمارے خلاف حکومت وقت ہمارے خلاف لیکن مسئلہ آیا دین کا مسئلہ آیا اعتقاد کا مسئلہ آیا اعتقاد کا ظاہر بات ہے جب اعتقاد پر حملہ کیا جائے اور اعتقاد جہاں پر متزلزل ہو وہاں پر شریعت کو دیکھا جائے گا مسلحت کو نہیں دیکھا جائے گا مصلحت کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نہایت جراث مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے وقت حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں القرآن کلام اللہ معتزلہ کا اعلان یہ غلط ہے محتضلہ کا عقیدہ غلط ہے کہ یہ قرآن کو خلق اللہ کہہ رہا ہے ایسے آج آج کے کے کے زمانے اندر ہمارے تبلیغی جماعت جماعتی بھائیوں کا یہ بنیادی عقیدہ بن چکا ہے یہ بنیادی عقیدہ بن چکا ہے جو ہے کہ علماء یہ بالکل بیکار اور لغو ہیں اور ان سے کوئی دین کا کام نہیں ہو رہا ہے مدارس کا وجود بیکار ہے خانقاہوں کا وجود بیکار ہے یہ ان کا یہ بنیادی عقیدہ بنتا جا رہا ہے اور علماء کرام کو نہایت حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ایسے حالات کے اندر دوستو ہم سب کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ ہم امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا طریقہ اختیار کریں اور مصلحتوں کو بالائے رکھ کر کے ہم متحد ہو کر کے جہاں بھی رہیں نہایت جو ہے دل جمعی کے ساتھ اور جرات مندانہ طریقے کے ساتھ ہم جو ہے ان ان کے ان باطل عقیدوں کو کے اور باطل افعال کے خلاف کھڑے ہوں اور جو ہے اپنے اپنے دائر کار کو بڑھانے کی کوشش کریں ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں بات پرت ہو قیامت کے دن ہم سے بعض پرس ہوگی اللہ پوچھے گا بتلاؤ تمہارے سامنے دین میں غلو کیا جا رہا تھا تمہارے سامنے تحریف مانوی کیا جا رہا تھا تمہارے سامنے قرآن و احادیث کے معنی بدلے جا رہے تھے تمہارے سامنے تم اہل علم حضرات تھے لیکن تمہارے سامنے ایک جو ہے جاہل انسان جو ہے بیان کیا کرتا تھا اور وہ بھی جو ہے الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتا تھا تم نے اس پر نکیل دوں تم نے اس پر نکیر کیوں نہیں کی بہرحال اس کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے بات پرس ہوگی تو ہم دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اگر جو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان ان سے جو ہے ستائے ہوئے بھی ہوں ان کے کچھ ان کے ستائے جو ہے لیکن ہمیں جو ہے بغض و عناد حسد وغیرہ کو بالکل دل سے نکال کر کے محض خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے شرح صدر حاصل کریں اور شرح صدر جو ہے جس کا شرح شرح صدر ہو گیا ہو نہایت مضبوطی کے ساتھ جو ہے اور بڑے اور جس کا شرح صدر نہیں ہوا ہے اس کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو ہے وہ جو ہے رات کی تاریکیوں میں رات کی تاریکیوں میں استخارہ کر لے انشاءاللہ شاء شرح صدر ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو شرح صدر ہو جائے گا استخارہ کی جو ہے اس میں کہ نقصان کیا ہے اس میں نقصان کیا ہے کہ استخارہ کر لیں اور شرح سب اس میں ہو جائے اس کا ہو جائے گا بہرحال تو جس طریقے سے جو ہے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور یہ وقت کی نہایت اہم ضرورت تھی ہم شکر گزار ہیں حضرت مولانا و مفتی فیروز احمد صاحب قاسمی دامت برکات عالی کے اور اسی طریقے سے شکر گزار ہیں حضرت مولانا محمد عمر صاحب فتح پوری دامت برکات العالیہ کے اور دیگر مخلصین حضرات کے جنہوں نے جو ہے اس اہم وقت میں اور جو وقت کا اہم تقاضا تھا اور اس کی نہایت ضرورت تھی انہوں نے اس کے خلاف جو ہے اٹھ یہ حضرات اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے جب سنا ان کی آواز تو وہاں سے ہم نے کہا ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت آنے والی علماء کی ایک بڑی جماعت آنے والی تھی وہاں سے لیکن چونکہ جو ہے معاملہ ایسا تھا کہ پہلے جا کر کے کچھ لوگ دیکھ لیں کیا وہاں پر مسئلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے یعنی گویا جو ہے اس شہر کے علماء کی طرف سے ہم لوگ ترجمان بن کر کے آئے ہیں بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہر فیروز آباد کے اندر شہر فیروز آباد کے اندر اس وقت جتنے بھی علماء کرام ہیں چاہے وہ جو ہے ضعیف قسم کے علماء ہو یا ادھیڑ قسم کے علماء ہو یا نوجوان علماء ہو چند ایک جو جو ہے جو دنیا داری حب جال حب جاہ اور حب مال جنہوں نے اپنا سیوا بنا لیا ہے چند کو چھوڑ کر کے چند کو چھوڑ کر کے باقی سارے ان کے ان باطل عقائد سے پریشان ہیں سارے کے سارے ان کے ان باطل عقائد سے پریشان ہیں بہرحال جو ہے قلت وقت دامن گیر ہے یہ چند باتیں اور چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو نہایت مضبوطی کے ساتھ اور متحد ہو کر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا یہ ایک بڑا کہاں بچتے یہ ایک امر کا ٹکڑا کہاں کہاں بنتے تمام درج کو پیاسا دکھائی دیتا ہے مسترم نظرات آئیے اب میں اپنے فہرست کے ایک مقرر جناب حضرت مولانا راشد اقبال صاحب ناظم مدرسہ قاسم العلوم فیروز آبادی کو اس شعر کے ساتھ دعوت سکن دیتا ہوں کہ آ رہی ہے ایسی ہستی جس کو میں اب کیا کہوں آ رہی ہے ایسی ہستی جس کو اب میں کیا کہوں کچھ کہوں کچھ نہ کہوں کچھ نہ سمجھا کچھ کیا کہوں موضوع ہے بیانات جہلات اور تبلیغی جماعت وقت میں جانتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم من بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون المنكر صدق الله العلي العظيم محترم معزز علماء کرام میرے بزرگوں بھائیوں یہ جو آج کی نشست ہے میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس وقت ہندوستان کی سب سے اہم ضروری اور وقت کا اہم تقاضے کے اعتبار سے بہت ضروری نشست تھی اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اس میٹنگ کو میٹنگ کا انعقاد کرنے والے حضرت مفتی فیروز صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے محسن و حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکات دیگر حضرات جتنے یہاں تشریف فرما ہے اور جو نہیں آ سکے ہیں اللہ رب العزت ان سب کے دلوں کے اندر شرح صدر عطا فرمائے اور مکمل طریقے پر اس بات پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس نشست کو کامیاب بنا کر آگے مزید بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے محترم دوستو ابھی مولانا عبد الرحمن صاحب ہمارے سامنے گفتگو فرما رہے تھے روز آباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور میرے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں بہت اہم باتیں حضرت نے بیان کی ہیں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں بھی اپنی تھوڑی سی بات پیش کر دوں کیونکہ حکم ملا ہے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت نام تو بہت پیارا ہے میں اپنی مسجد میں اس نام کو دوسرے نام سے موسم کیا کرتا ہوں چونکہ میرے ساتھ میں واسطہ ہو چکا ہے میں فیروز آباد کی سرزمین میں گزشتہ چھ سالوں سے ہوں فیروز آباد ہی کا رہنے والا ہوں فیروز آباد ہی کی میری پیدائش ہے اور اب اس وقت فیروز آباد ہی میں کام کر رہا ہوں گزشتہ چھ سالوں سے فیروز آباد کے اندر میں جس مسجد میں امامت کر رہا تھا میرے ساتھ میں جو حالات پیش آئے ہیں ان حالات نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ فرقہ جس کو ہم کسی حد تک صحیح سمجھتے تھے وہ دیگر فرقہ باطلہ سے بھی آگے بڑھ کر رکھے کیونکہ ہندی زبان میں کہا جاتا ہے کہ سانپ آستین کا سانپ جو ہے دوسرے سانپوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنا بھائی اگر دشمن ہے پیچھے سے وار کرنے والا سامنے والے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے سامنے والا جو ہے اسے تو ہم دیکھ رہے ہیں جو پیچھے سے وار کر رہا ہے ہمیں معلوم نہیں اور یہ تبلیغی جماعت میں یوں کہتا ہوں اب کھل کر کے کہ تقریباً ایمان کے لٹے رہے ہوتے جا رہے ہیں دلیل اور ثبوت کیونکہ وقت مجھے دیا نہیں گیا میں پیش کر دیتا قرآن کریم کی تفسیر میں فجر کی نماز کے بعد کیا کرتا تھا مستقل طور پر میرا یہ طریقہ تھا کہ فجر کے بعد قرآن کریم کی تفسیر اور عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال وہاں جو حضرات تبلیغی جماعت سے موسوم تھے جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ دین صرف ہمارے پاس ہے جو دارالعلوم دیوبند یا مظاہر العلوم یا ملک کے مشہور و معروف ادارے سے فارغ ہو کر کے آنے والا کوئی مولوی چاہے بیس سال لگا کر کے آوے پچاس سال لگا کر کے آوے اس کے نظر میں وہ مولوی نہیں ہے دیندار نہیں ہے دین پھیلانے کے قابل نہیں ہے انہوں نے زبردستی یہ لفظ کہا کہ نہیں مولوی صاحب اس مسجد کے اندر رہنا ہے تو فضائل عمل دونوں وقت پڑھنا پڑے گی قرآن قدیم کی تفسیر ہمیں نہیں سننا بردستہ یہ الفاظ ہے مسجد کے اندر بیٹھا ہوں خدا کی قسم یہی الفاظ تھے کہا کہ قرآن کریم کی تفسیر کیا ہے فضائل عمل پڑھیے فضائل عمل سے بہتر کتاب کون سی ہے اس کے بعد پھر میں نے رعایت مشتاذ شریف کی تلاوت شروع کری صبح فجر میں قرآن کریم کی تفسیر کو چند دنوں کے لیے میں نے موقوف کیا میں نے مشتاذ شریف چلے ان سے کہا بھائی یہ بھی شام میں حدیث پڑھی جاتی ہے صبح بھی حدیث پڑھی جاتی ہے کہا کہ نہیں دونوں ٹائم آپ کو فضائل منتخب حدیث پڑھنا پڑے گی ورنہ آپ کا راستہ ختم اور آخر یہ ہوا ہے کہ مولانا گواہ اس چیز پر فیروز آباد کے آپ کسی بھی عالم سے جا کر کے معلوم کر لیجیے گا غالب نگر کی مسجد وہ کہلائی جاتی ہے کہ ایک وقت وہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے صرف اس بنیاد پر کہ پرانی کریم کی تفسیر میں نے بند نہیں کی ہے دوبارہ سے شروع کی تھی تو بدماشوں کو بلا کر کے براہ راست گولیاں چلانے کی تک کی نوبت موجود تھی آپ اس کو کیا کہیں گے فضائل اعمال کی اہمیت قرآن مقدس سے زیادہ جس کی نظر کے اندر ہو تو وہ ایمان کے لٹیرے نہیں تو کیا ہے میں کہا کرتا ہوں اس چیز کو اپنی مسجد میں کہتا ہوں بعض موقع پر میں نے کہا کہ جس طرح جو ہے کچھ حضرات بریلوی جس کو کہا کرتے ہیں وہاں طاہر صاحب کہا کرتے ہیں کہ بھائی بوتل کے اندر ہے تو شراب کی بوتل لیبل لگا دیا گیا شہد کا اور دودھ کا تو دور سے بڑا اچھا نظر آ رہا صاحب شہد کی بوتل رکھی ہے دودھ کی بوتل رکھی ہے وہی چیز ان حضرات کے پاس ہے اندر خانہ بک کینا بھرا پڑا ہے علماء کرام سے اگر جماعت میں نہیں گیا تو وہ دیندار ہے ہی نہیں چاہے بخاری پوری اس کے پیٹ کے اندر کیوں نہ اتری ہو قرآن مقدس کا چاہے جتنا بہتر عالم کیوں نہ ہو اور چاہے کتنا ہی عمل کا جو ہے وہ عمونہ ہو نمونہ ہو اور آئینہ بن کر کے دنیا کے سامنے آیا ہو ان کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں تو میرے بزرگوں میرے بھائی ہو یہ تبلیغی جماعت نام میں نے مولانا عمر صاحب رحمت برکاتہم کا تبصرہ پڑھا دارالعلوم کا استعمال جب آیا تو اس نے جواب تمہیدی طور پر دیا کہ وہ تعلیم بالغان ہے تو دعوت و تبلیغ کا نام اس میں نہیں ہونا چاہیے میں مولانا عمر صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جب وہ تعلیم بالغان کی اس کی حیثیت ہے کچھ علماء ہمارے بھائی ہمارے بزرگ اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ ایک تعلیم بالغان کی ایک طریقہ ہے تعلیم بالغان علماء پڑھاتے ہیں دیگر لوگ پڑھاتے ہیں وہ بھی کچھ لوگ جن کے پاس وقت نہیں ہوتا اپنے فرصت کا وقت نکال کر جماعت میں چلے جاتے ہیں کچھ سیکھ کر کے آ جاتے ہیں تعلیم بالغان ہے اگر تعلیم بالغان ہے تو دعوت تبلیغ کا نام اس میں سے ہٹاؤ تعلیم بالغان کا نام اس میں رکھو میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں تو میرے بزرگوں یہ بہت اہم کڑی ہے فیروز آباد کا جہاں تک نام آتا ہے فیروز آباد کو چڑھیے آگرہ ہے علی گڑھ ہے ہمارے اطراف میں شکوہ آباد ہے اٹاوا ہے آپ ایٹا چلے آئے کوئی ایک مسجد ایسی نہیں نظر نہیں آتی جہاں ان لوگوں نے اپنا اثر چھوڑنے کی کوشش نہ کی ہو گزشتہ چھ سالوں کے اندر مولانا عبد الرحمان صاحب موجود ہیں انہوں نے یہ بات چھوڑ دی بلکہ کہنا چاہیے تھی ان کے آپ حضرات کے بیچ میں کہ ایک وقت آج سے تین سال پہلے ایسا موقع آیا تھا کہ پوری سازش اور پورے منظم طریقے سے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ فیروز آباد کی ہر مسجد پر ان کا قبضہ ہو اور جو امام ان کا غلام نہ بنے اس کو نکال کے باہر کیا جائے اور ساری مسجدوں سے قرآن کریم کی تفسیر ختم کرائی جائے فضائل اعمال کی جائے اور یہی طریقہ مرکز کے جو ذمہ دار بنے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنایا باقاعدہ بلایا اماموں کو مجھے بھی بلایا اور بلانے کے بعد سمجھایا کہ دیکھو بھائی ہر مسجد سے اگر ایک ہی کتاب پڑھی جائے گی تو ایک ہی اچھا پیغام جائے گا اس انداز سے بات کہی کہ بھائی جب ہر مسجد سے ایک ہی بات کہی جائے گی تو پیغام بہت اچھا جائے گا تو میں نے یوں کہا کہ اگر فضائل اعمال کی جگہ ہر مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر ہو تو اس سے بھی تو پیغام بہت اچھا جائے گا اس میں کیا برائی ہے قرآن کریم سے سے بہتر کتاب ہے کون اس انکار کرتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے بڑوں کا طریقہ یہ ہے میں نے کہ بڑے کون ہیں بڑوں کی تشریح کیجیے ایک تو یہ لفظ بہت خطرناک ہے بڑا خطرناک لفظ ہمارے بڑوں نے یہ کہا بڑے کون لفظ علماء کہنا ان کے لیے بڑے دشوار لفظ ہوتا ہے یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم لفظ علماء کہیں ہاں جن حضرات کا سابقہ نہیں پڑا آپ ان کی زبان سے لفظ علماء کلوا کر کے دیکھیے اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا تو آپ یہ پوچھیے کہ بڑے کون ہیں علماء ہیں یا کوئی دوسرے ہیں تو وہ علماء کہنے سے کتراتے ہیں کہ ان کی توہین ہوتی ہے ان کی عزت جاتی ہے ان کی جماعت کی توہین ہوتی ہے تو میرے بھائیوں دین کی ذمہ داری آپ حضرات کے کندھے پر آپ وارثین انبیاء ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام صاف فرما کر کے گئے تھے کہ میرا جو وراثت ہے میری جو وراثت ہے وہ وہی اسی شخص کے اوپر ہے جو اس کو حاصل کرے گا جاہل حاصل نہیں کرتا تین دن چار مہینے یہ چلے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کی وراثت حاصل نہیں ہو جاتی اگر حاصل ہوتی تو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ کبھی مدارس کے نظام کو نہ چلاتے الحمد للہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات واقف ہیں اس چیز سے اگر تین دن اور چار مہینے چار چلے کے اندر یہ وراثت حاصل ہو جاتی تو یہ مدارس کا سلسلہ اور یہ دس سالہ کورس اور یہ پندرہ سال کی زندگی لوگوں کی جو خراب نہ کیا کرتے تو جس شخص کے پاس میں یہ وراثت موجود ہے وہی اس کا حقدار بھی ہے جو دکان کا مالک ہے وہی دکان کی ذمہ دار بھی ہے جو اس مسجد کا ذمہ دار ہے وہی اس مسجد کے ہر چیز کا ذمہ دار ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ اس مسجد کے چار دیواری کا تو ذمہ دار ہے باقی چیزوں کا ذمہ دار کوئی دوسرا ہو ایسا کوئی نہیں ہے جس شخص کا جو گھر ہے وہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز کا مالک بنتا ہے آپ بارثین انبیاء ہیں آپ دین کے ٹھیکے دار ہیں آپ اگر اس کی خرابیوں کو دور نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا اور یہ بات تو طے ہے جیسے کہ مولانا ابھی کہا کہ امام احمد بن حنبل جب اس وقت کھڑے ہوئے تھے اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے جب جب کوئی فرعون آتا ہے تو مسا کو بھی اللہ پیدا کیا کرتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آج کی اس نشش کو قبول فرمائے اور جن حضرات نے اس قدم کو اٹھایا ہے مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے خوبصورت صاحب کو بھی آج تینوں میں نپال خوبصورت صاحب کو بھی آج تینوں میں نپال یہ نہیں ہے موت لیکن موت کا سامان تو ہے حضرات آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اس کے لیے میں جناب حضرت مولانا فض الرحمان صاحب پھول پور الہ آبادی کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ جہاں رکھتے قدم ہم ہیں یہ منزل چون لیتی ہے جہاں رکھتے قدم ہم ہیں یہ منزل چون لیتی ہے وہاں رستہ بناتے ہیں جہاں رستہ نہیں ہوتا عنوان ہے مستورات کی جماعت وقت دس منٹ Thank you. وقرن فی بیوتکن محترم بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں خواہش تو یہ تھی کہ اپنے مہمانوں کی باتیں سنی جائیں اور بڑوں کی موجودگی میں کہنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں اور موضوع بھی ہمیں وہ دیا گیا جس پر شاید مجھے ہی بولنا ہے علمی باتیں تو آپ رات سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کا خیال اور گمان جو ہے آسمان پر پہنچ گیا ہے پچھلے دنوں مولا عبد الخالق صاحب مدراسی کے کمرے میں ان کے سامنے ہم چند علماء بیٹھے ہوئے تھے بامبے کے ایک صاحب نے برجستہ یہ کہا کہ تبلیغی ذمہ دار یہ کہتے ہیں خلافت ہمارے پاس دعوت ہمارے پاس اور ان کا گمان غالباً یہ ہے کہ خلافت اور دعوت کے ذریعے ہم نے مردوں کو فتح کر لیا ہے اب جو ہے ہم عورتوں پر دستک دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے خاتون کھانا بنایا تھا آپ کے حلقے میں جن کی تربیت ہوئی اور تب سے اب تک یہی سلسلہ اور یہی انداز تھا اب ان عورتوں کو عام کیا جا رہا ہے ایک تبلیغی عالم سے میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے میں نے کہا یہ کہاں جائز ہے دارالعلوم کا فتویٰ ہے تو دارالعلوم جیسے عظیم نام کے آگے اور شرعی دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی دلیل یہ تھی کہ عورتیں جب میلے میں جا سکتی ہیں تو جماعت میں کیوں نہیں جا سکتی ہیں یعنی عدل اربا کے آگے جو ہے ان کی یہ پانچویں جو ہے دلیل یہ پانچویں ہی نہیں کئی اور ایک ہیں اور میرا جہاں تک تجربہ ہے اور میں نے دیکھا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جو عورتیں عورتوں کے ساتھ جماعت میں جاتی ہیں ہو سکتا ہے دین کی کچھ باتیں وہ قبول کرتی ہوں لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے جو وہ لے کر آتی ہیں وہ دیگر عورتوں کا لباس کیسا پہناوا کیسا رہنا سہنا کیسا ہاتھوں میں موبائل کیسی اور ان کے یہاں جو ہے بڑوں کے جانب سے ان کے گھر والوں کی طرف سے کیا کیا چیزیں انہیں مہیا کرائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے شوہروں سے وہ ڈیمانڈ شروع ہو جاتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک واقعہ کتابوں میں پڑھنے میں آیا تھا کہ جب وہ جہاد کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت یہودی جو ہے ان کی کاٹ جو ہے کچھ دوسرے انداز سے کر رہے تھے نماز کی تبلیغ زوردار طریقے سے توحید کی تبلیغ زوردار طریقے سے اور دیگر موٹے موٹے امور کو تو بڑے ہی اونچے انداز سے بیان کیا جاتا تھا لیکن جہاد کی نفی کرنے کے لیے ان کا اپنا انداز ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خون خرابے سے منع فرماتا ہے آپ کا جاسوس کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو ان کے گریبان تک پہنچایا اور بعد میں جو خلاصہ ہوا کہ مساجد اور سب سے بڑی مسجد کے امام کے مسلح کے نیچے ایک بڑا پتھر تھا اور وہی راستہ تھا اندر ان کا حال تھا اس میں ان کی مجلسیں ان کے مشورے ہوا کرتے تھے اور اپنے مشورے کے ذریعے وہ ساری مساجد میں اپنے آدمیوں کو جو ہے امامت کے مناسب پر فائز کر دیے تھے اسلام پر شب خون مارنے کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور علماء ہوں اہل تقوا ہوں دین کی فکر رکھنے والے ہوں یا کوئی بھی جو ہے تڑپ رکھنے والے ہوں ان سارے لوگوں کو نظر انداز کرنے کے بعد انہیں صرف یہ چاہیے کہ وہ ہمارے حمایتی ہیں یا نہیں جو ہے اور ہمارے جنہیں ہم بڑا کہہ دیں ان کو بڑا مانتے ہیں یا کہ نہیں وہ کون ہیں اس سے مطلب نہیں اور وہ ہمارے مشن کو عام کر رہے ہیں یا نہیں ورنہ تو پھر خیر نہیں کوئی بھی ہر ہمارے خلاف اپنایا جا سکتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں ان کے توڑ کا ایک آسان طریقہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شریعت کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں عقائد عبادات معاملات معاشرت وغیرہ ان چیزوں ان کے اندر ان چیزوں کی زبردست کمی ہے جس طریقے سے وہ جماعت کی شکل میں جو ہے دوسرے لوگوں کو کے پاس جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے ذمہ دار علماء مل کر ان کے دروازے پر پہنچ جائیں اور کہیں ہم جو ہے اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ معاشرتی اعتبار سے آپ کے اندر یہ کمی ہے اخلاقی اعتبار سے آپ کے اندر کمی ہے اور دعوت و تبلیغ کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی نشاندہی ہم کریں آپ اس کی اصلاح کریں اور جو باثر لوگ ہوں ان کو بھی ساتھ لیے جائیں تو اور ماشاءاللہ بہتر ہوگا یہ طریقہ اپنایا جائے تو ان کا سحر ٹوٹ سکتا ہے خدا کرے ان کا سحر ٹوٹے اور وہ جو ہے عملی طور پر جو ہمارے سروں پر سوار ہو گئے ہیں اور عورتوں کو بھی سوار کرنا شروع کر دیے ہیں اس سے ہمیں نجات ملے میں اپنی باتوں کو بس یہی ختم کر رہا ہوں بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی باتوں کو کہیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے اب ہم اپنے جلسے کو آگے بڑھائیں اور دعوت خطاب کے ایک ایسے خطیب کو جو سرزمین کٹرا سے تشریف لایا ہوا ہے میں حضرت والا کو شعر کے ساتھ دعوت سکن دیتا ہوں کہ ہزار چشمے تیرے سنگران سے پھوٹے ہزار چشمے تیرے سنگران سے پھوٹے خود ہی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا سعید صاحب ہیں موضوع ہے مدارس و خانقاہ اور تبدیلی جماعت وقت تک میں

اور نوجوان اور غیور علماء کرام یقیناً آج کا یہ موضوع بہت اہم ہے اس موضوع کے تحت ہم سب کو عمل کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے جب ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں کسی کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم خود صحیح ہوں اس لیے کہ پوری قوم کی اصلاح پوری قوم کی تربیت اور پوری قوم کو تعلیم اور حکمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو سیدھا فرمایا اور انبیاء علیہ السلاط والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلاط والسلام کو تین کام دے کر بھیجا ایک تو تعلیم جو آیت میں نے پڑھی اس کی تفصیل بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی آیت پڑھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور اس کی حکمت کو بتلائیں اور تفصیل نفس کریں تو پہلے ہم اپنے تمام علماء اکرام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود اپنے دل پر اور ضمیر کو جوڑیں کہ کیا ہمارا عمل عوام کے ساتھ یہ ہے قرآن میں جو آیت بیان کی گئی ہے کیا اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف بچوں ہی کو تعلیم دیں ایسا تو نہیں مطلب آیت ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ساتھ پوری عوام کے ساتھ یہ معاملہ کریں اور اس کام کو چھوٹ جانے کی بنیاد پر آج ہمارے سامنے یہ منظر آ رہا ہے اور یہ کام اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہماری آپ کی ذمہ داری تو ہے اصلاح کرنا لیکن قدم اس طریقے سے ہم اٹھائیں ہاں اس باتی پہلو سے اصلاح کا طریقہ اختیار کریں کہ ایک محاذ نہ بن جائے ایک محال نہ بن جائے آج جیسے گاؤں میں ہم لوگ رہتے ہیں شہر میں رہتے ہیں کوئی مسئلہ اٹھ گیا مفتی صاحب نے فتوا دیا کسی دوسرے صاحب نے فتوا دیا یا کسی عالم نے بات کہی لیکن بات ٹکرا گئی بات کیا ہو گئی ٹکرا گئی کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا سچ بات رہتی تب بھی نہیں مانتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی ایسا کیا جائے کہ اسی بات کو اس رشتے کی شکل میں دارال دیوبند بھیج دیا جائے اس کا جواب آ جائے مان لیں گے وہ بھی کہتا ہم مان لیں گے جبکہ اسی دارعلوم کے داوستہ سے مفتی صاحب پڑھ کے آئے ہیں اور وہی فتویٰ دے رہے ہیں وہی فتویٰ وہاں سے لے آئے گا لیکن وہ شخص اس ذات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماننے کے لیے تیار نہیں دارال کو ماننے لیے تیار تو بارہ حضرت علماء اکرام جو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اپنی جگہ ایک پہلو سے صحیح ہے لیکن کلیا کلی اعتبار سے کم سمجھ میں آتا ہے اس کی شکل یہ ہونی چاہیے کہ جو یہ اس جماعت کے جو مربی ہیں جہاں سے پیغام چلتا ہے جہاں ساری باتیں کہی جاتی ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں عوام میں یہ تو نہایت جاہل ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے سکھا دیا جاتا ہے جو بول رہے ہیں تو ان کا کسوں نہیں ہے لہذا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے ہماری سوچ کے اعتبار سے کہ ہم تمام باتوں کو ہاں اتنے ہی علماء ہی نہیں بلکہ ان تمام باتوں کو تحریر شکل میں لاتے ہوئے اور حضرت حضرات علماء کرام کے سامنے رکھتے ہوئے دکھاتے ہوئے ایک کثیر تعداد میں ان کی رائے بنائی جائے اور مرکز ان باتوں کو پیش کیا جائے انہی باتوں کو لے کر کے ہم یہاں معاذ بنا لیں عوام سے گویا کہ ایک مضبوط پہلوان نہایت مریل آدمی سے لڑنے کے لیے تیار ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے جیسے ہمارے یہاں ایک سٹی قصبہ ہے ہمارے کٹرا کے بغل راجا پرتاپ بہادر سنگھ جس کے نام پہ پرتاپ پڑھا ہوا ہے تازیہ کا راستہ ہے جو کٹرا میں آتا ہے ان کا تعزیہ سٹی والوں کا تو اس راجا نے کہا کہ ہم تم کو تازیہ نہیں لانے دیں گے اس طرح سے دوسرے راستے سے لے گیا وہ اور تعزیہ اٹھانے والوں کا ذمہ دار ایک ہی آدمی تھا کیا ہنجڑا آدمی ہنجڑا مکمل ہو گیا راجس عدالت میں پیشی ہوئی اور جب پیشی ہوئی تو پکارنے والے نے پکارا ہاں کہ ربا بنام راجا پرتاپ بہادر سنگھ تو ربا اٹھا ہی نہیں بار بار پکارا لیکن نہیں اٹھا وہ کیوں نہیں اٹھے کہا ہمارا نام پورا ہے ربا ہنگڑا ربا ہیرا کے بتاؤ بلاؤ ایک راجا کے نام کے ساتھ ربا ہیرا کا نام راجا اٹھ کے چلا کہا تاریخ دے دو یعنی ہم ہیرا سے لڑائی لڑے تو علماء اکرام کے مقابلے میں اس عوام جاہل کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اسے کٹ ٹک کر لیں ان کے خلاف ہم محاذ بنائے یہاں یہاں سوچ ہماری چاہیے ہم اس کے اس کے خلاف نہیں ہے کہ جو کمی ہے وہ کمی ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے لیکن ہم کو ان سے نہیں بات کرنا ہے نہ ان سے ہم کو ٹکرانا ہے نہ ان کو ان کو محاذ بنانا ہے ہم ہمارے پلے کا ہم پلہ کا جو جو شخصیت ہے ہم کو ان سے کہنا ہے ہمارے بھی ذہن میں مثال کے طور پر تمام چیزوں کو مشورہ ہوتا ہے ہم بھی جماعت میں جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تعلیم میں تعلیم کرتے ہیں سب چیز میں نے کہا کہ ہر چیز کا مشورہ ہوتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کا مشورہ کیوں نہیں کرتے قرآن کی تلاوت کا مشورہ کیوں نہیں کرتے تو قرآن کی تلاوت کب کی جائے شیخ صاحب نے جواب دیا کہ تحجد کے تحجد اڑ جائیں ہم تو سب اٹھتے نہیں کھانا کھانے کے لیے مشورہ ہے ہر چیز کے لیے مشورہ ہے اس کے لیے سب سے اہم کتاب ہے یہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے اس کا کوئی کتاب بھی نہیں کسی نے ہم کو آج تک جواب نہیں دیا ہم نہ بھی گئے ایک بہت بڑے دیکھنے اعتبار سے لمبے چوڑے تھے جیسے صاحب نے کہا ہمارا یہ جماعت کے بہت بڑے آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کپڑا ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا ہے بیٹھ گیا میں نے کہا حضرت یہ بات ہے بولتی بند ہوگی اچھا آپ کو بعد میں بتائیں گے میں سمجھ گیا عالم نہیں تو کہنے کے بعد ہمارے بھی ذہن میں لیکن ان چیزوں کا اصلاح ان سے نہیں نہ ان کو اپنا مقابل بنایا جائے ہے نا یہ ہمارا احترام تھوڑی کر پائیں گے وہ جو ہوں جیسے ہمارے ہاتھ دو ہاتھ پیر سب کچھ ہے ویسے ان کے بھی جی۔ تو یہ تمام کا عوام کر رہی ہے جو عوام زندگی بڑا کر رہی ہے چار مہینہ یا چلا لگا لیا تو آپ صاحب آ گئی دیگر کام کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں چار مہینہ چلا لگا لیے وہ آ کر ایسا بول رہے ہیں تو اس جماعت کو ان افراد کو عوام کو مقابل نہ بنایا جائے ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمی ہے ان کمی کو ہمیں تحریری شکل لائیں اور دو چار پانچ سو علما کی دستخط لیں ہاں دو چار پانچ سو علما کے دستخط لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ حاضری تھے وہاں پر یہ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں اور یہ بھی نہیں کہ بلا صفحہ کے ہم لوگ کہہ رہے ہیں ثبوت کے ساتھ نام بنام پیش کیا جائے وہاں کو ہی حل نکل سکتا ہے ہاں؟ <clears throat> تو ہمارا یہ تین کام جو ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا حضور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ کام تینوں کیا صحابہ کرام کے ساتھ اور صحابہ کرام نے بھی کیا تو سب سے پہلے ہم لوگ پہلے ہم لوگ ذمہ داری علماء کرام کی کہ ہم عوام کے ساتھ اس طریقے سے جڑے اللہ پاک ہم عمل کے توفیق عطا فرمائے اب میں جناب حضرت مولانا عبد المتین صاحب فتح پوری کو اللہ صاحب کو شعر کے ساتھ دعوت سفر لیتا ہوں کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار آپ کے پندروں لطائف کا انہیں ہے انتظار موضوع ہے امر بن معروف اور نقل علی مزت وقت ونصلي على رسوله الكريم بعد محترم رام الحمد للہ تمام علماء کرام نے اپنے اعتبار سے بہت اچھا مواد پیش فرمایا میں اپنے ناقص علم اور ناقص تجربے کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اعتراف کرتے ہوئے ایک بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہیں المنکر اور دیکھیے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے تصرف یعنی قوت ہونی چاہیے اس کے لیے بلا قوت کے امر یا نہیں ہو ہی نہیں سکتا اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس قوت کے حصول کے لیے فکریں کریں اور اس کی تیاری کریں عوام کا ذہن بنائیں پہلے علماء اپنا ذہن بنائیں اور اس کے بعد عوام کو اس کے لیے کھڑا کریں اور یہی انسان کے پیدائش پیدا کرنے کا مقصد ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قالکل ملائی کتنی جا علم سل خلیفہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ زمین کے اندر اپنا خلیفہ اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے تھے جو اللہ کے احکامات کو اس دنیا کے اندر نافذ کرے اگر غور کریں ہم ٹائم بہت مختصر ہے اور اس محفل کے لحاظ سے بہرحال ضروری بھی ہے کہ ہم اصل میں جزیات میں لگ گئے ہیں جماعت یہ کر رہی ہے فلاں ایسا کر رہا ہے ڈکا ایسا کر رہا ہے ہم علماء کی جماعت ہے ہم کو کلیات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ اصل خرابی آئی کہاں سے یہود و نصارہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں کیونکہ اسلام نے ان کی جڑیں کاٹ دی تھی ان کے زور کو توڑ دیا تھا اس لیے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے انہوں نے غور و فکر کیا کہ پوری دنیا میں اسلام کو کس طریقے سے کمزور کیا جا سکتا ہے غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاد کو مسلمانوں سے ختم کر دو سمجھ لو کہ تم پوری دنیا میں غالب آ جاؤ گے اور جس وقت تک یہ نظریہ جہاد باقی رہے گا اس وقت تک تم ذلیل اور رسوا ہوتے ہی رہو گے ان کا ایک آدمی تمہارے اسی ہزار فوج کو لڑکا مطلب پھرے گا صرف دو نوجوان فرانس جیسی جگہ میں گھس جائیں گے فرانس کی اسی ہزار فوج کو سات دن تک نچائے چاہے جہاد ایسا ایسا مضبوط مسلمانوں کے پاس ایسا مضبوط ہتھیار ہے میرے بھائی میرے بزرگوں کہ یہ پوری دنیا اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی ہمارا ایک نوجوان کافی ہوتا ہے اس کے لیے اسی جذبے کو توڑنے کے لیے انگریز نے جب دیکھا کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پورے ہندوستان کے اندر اور بلکہ پورے عالم کے اندر تحریک ریشم رومال کے ذریعے اور اپنے شاگردوں کے ذریعے پورے عالم میں جذبہ جہاد جو سرد پڑ چکا تھا اس کو پھر زندہ کر رہے ہیں تو اس نے اسپورٹ کیا باہر سے گاندھی کو بلوایا اور حضرت کو جیل میں مالٹا مالٹا میں کالا پانی بھیج دیا پر آپ حضرات علماء کرام ہیں خوب ہیں وہاں سے بھائی دارالعلوم کا قیام ہوا تھا کہ علماء کو پیدا کرنا اور علماء ہی صحیح دین کی ترجمانی کر سکتے ہیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو مضبوطی کے ساتھ دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں اور اس کام کو شیخ بہت اچھے انداز سے کر رہے تھے اور پورے ہندوستان کے اندر انہوں نے تحریک الحمدللہ پھیلا دی تھی لیکن انگریز نے اس کو توڑ دیا اور اس کی کوششیں ہوئی گاندھی کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر جمہوریت کو فروغ دیا مقصد میں کامیاب ہو گیا خلافت رہ گئی تحریک خلافت اٹھی لیکن وہ رہ گئی جمہوریت نے اس کی جگہ لے لی اور ظاہر سی بات ہے جب خلافت کا نظریہ مسلمانوں کے یہاں سے ہٹا تو جماعت والے تو مجبور ہیں بیچارے کہ کہاں جہادی آیتوں کو کہاں فٹ کریں وہ اپنے اندر فٹ کریں گے کہیں تو قرآن و حدیث میں اتنا چرچا ہے جہاد کا اتنا چرچا ہے کہ نماز کے بعد شاید دوسرے نمبر پر جہاد کی آیتیں ہی آتی ہیں قرآن پاک کے اندر نماز سے زیادہ ہے یا کہیں نماز کے بعد دوسرا نمبر جہادی کا آتا ہے جس کا ذکر بہت زیادہ ہے تو اب وہ اتنی آیتیں فضائل میں وہ بےکار پڑی رہ جاتی ہیں کسی جماعت والوں نے سوچا کہ اس کو ہم کسی نہ کسی طرح زندہ کر دیں اپنے اندر سے کر لیں تو بھائی مقصد سے ہم لوگ ہٹ گئے تو ان کی مجبوری بن گئی یا انہوں نے اپنے اندر فٹ کر لیا تو تو معذور ہے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسی نہج پر پھر اٹھے جو دارالعلوم کا مقصد جو تھا جو قیام کا حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے تحت دارالعلوم کا قیام فرمایا تھا اور آپ نے ایک آواز لگائی تھی کہ پورے ہندوستان کے اندر مدارس کا جال بچھا دو تو مدارس میں جال بچھانے کا مدارس کے اندر پورے ہندوستان کے اندر مدارس کے جال بچھانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خالی علی پڑھاتے رہنا یا قرآن پاک کی آیتوں کی صرف اصلاح کر دینا نماز روزہ سکھا دینا یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ غلب اسلام لانے کا بہترین ذریعہ مدارس بنے اور یہ علماء عوام کا ذہن بنائیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ باطل کو ٹکنے نہیں دیں گے مقصد سے ہٹ گئے اس لیے ساری رسوائیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہوتی ہے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب حضرت مولانا عمر صاحب ابن مولانا فاروق صاحب ناظم جامعہ فاروقیہ اتراؤں الہ آباد جی, جی۔ شعر کے ساتھ دعوت سفل دیتا ہوں کہ میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا مجھے مقام مت دو میں اپنا مقام لے لوں گا نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد حضرات ٹھیک ہے جی، جی، بتایا بتایا آج یہ جو مسجد منعقد ہے یہاں پر اس سے پہلے ایک مسجد منعقد ہو چکی ہے یہ دوسری مسجد کا انحصار ہے ہاں جی۔ اور اس میں ہمارے محترم مفتی صاحب نے ہم کو ایک موضوع دیا اس کے بعد سے دوسرا موضوع دیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور تاخیر رہتی تو کئی سلسلے اس کے جاری رہتے ہیں یہ موضوع یہ موضوع یہ موضوع لیکن ہم نے کسی ایک موضوع کو بیان کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا مضمون لکھنے کی بھی کہا تھا اس کا بھی ارادہ ہم نے نہیں کیا اور آج جو آئے یہاں پر آنے کا بھی ارادہ نہ کرتے ہم آنے کے ارادہ نہ کرتے لیکن یہ نہیں معلوم تھا مجھے کہ برادر معظم حضرت مولانا محمد صدیق صاحب دامد خاتون تشریف لائیں گے کہ نہ لائیں گے تشریف لائیں گے کہ نہ لائیں گے اسی ادھر میں لگا ہوا تھا تیاری ہو گئی میری بھی کہ چلوں اگر مجھے پہلے سے بالکل یقین ہو جاتا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور یہاں تشریف مفتی صاحب دعوت تشریف لائیں گے تو شاید میری حاضری بھی نہ ہوتی یہاں اب جب حاضری ہو گئی اور مفتی صاحب نے اپنے پروگرام کے تحت ہم کو آواز بھی دے دی کہ آپ آئیے اور کچھ بیان کیجیے تو موضوع مفتی صاحب کیا دیں گے ہم کو عنوان مفتی صاحب کیا دیں گے ہم کو کہ کون سے عنوان بیان کرنا ہے اتنے عنوانات اس سلسلے میں ہیں اتنے عنوانات اس سلسلے میں کہ چھ سو صفحات کی کتاب الکلام الملی کی عکامی تبلیغ لکھ دی گئی ہے اور ابھی عنوانات باقی رہ گئے اور جو کچھ لکھی گئی ہے وہ سب سامعہ کو موجود ہے کون سا عنوان باقی رہ گیا جس پر کچھ کلام کریں بھائی صاحب یہاں موجود ہے نہ مجھے کچھ بیان کرنا ہے اور نہ بیان کرنے کے حاضر ہوا ہوں سیدھی بات اور صاف بات یہ ہے کہ جہاں پہ الکلام البلی کی آگامی تبدیل چلتی ہے قاعدے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو نہ کچھ تحریر کرنا چاہیے اور نہ اس کو کچھ تقریر کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ تقریر سے زیادہ اقوا تقریر زیادہ قابل اعتماد تحریر جو دے دی گئی ہے اس تحریر ہی پر اگر ہم سب کے سب عامل ہو جائیں تو اس میں طریقہ کار بھی لکھا ہوا اہل باطل کو کی زد کس طرح ہونی چاہیے اہل باطل سر کب اٹھاتے ہیں اور یہ طریقہ باطلہ ہے یا طریقہ صحیح ہے ابھی ہم لوگ تو صرف رائے کے حد تک محدود ہیں پتہ نہیں کس کا خیال کیا ہے کہ یہ اس کو مجموعہ بحیات قضائیہ بدعت سیاح سمجھتا بھی ہے یا نہیں ابھی ہم اسی اس میں پڑے ہوئے ہیں ابھی ہم اسی فکر میں پڑے ادھر پڑے ہوئے ہیں بدعت سیاح یا نہیں اور ہم نے اعلان بالکل شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ بدعت سیاح ہے ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت بدعت سیاح ہے بحایت مجموعہ تبلیغی نماز میں سے یہ کہہ رہے ہیں مارے ڈر کے ہم آگے ایک چیز اور لگا دیتے ہیں اس میں کہ تبلیغ کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم تبلیغ کو نہیں کہہ رہے ہیں تبلیغ اس سے بچی ہوئی ہے مارے ڈر کے کہنے سن لیجیے آپ اتنے علماء کرام تشریف فرمایا مارے خوف کے اندر تبلیغ اس سے بچ اے اس کو نہ بتائیے علماء کرام تب بھی جانتے ہوں کہ تبلیغ مطلب تو بہت بہتر چیز ہے بہت عمدہ چیز ہے کہ کنواں کا پانی بہت عمدہ چیز ہے بہت بہتر چیز ہے پاک ہے ٹھنڈا ہے بہترین پانی نکالیے پیجیے لیکن یہ قطرہ پیشاب ڈال دیجیے اس میں تو پیشاب نجیز ہے کنواں نجیز ہو گیا پانی کیا نکال قطرہ ڈھونڈا جائے گا اس میں سے کہ پانی نکالا جائے گا تبلیغی تبلیغی جماعت کو بدات ہے یہ ہے وہ تبلیغ بھی بدات ہو گئی جو تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئی ہے وہ تبلیغ صحیح ہے یہ کا تصور بھی ذہن میں اس وقت نہیں ہے لوگوں کے ہم اس تبلیغ کو ہم نے اچھوتی تبلیغ جو نبیوں والا کام تھا اس تبلیغ کو ہم تبلیغ مانیں گے کہ آج کی تبلیغی جماعت والی تبلیغ کو تبلیغ مانیں گے ہم اس تبلیغ کو لا کر آج ہمارے گھر کے کہہ دیتے ہیں کہ تبلیغ جائز ہے تبلیغی جماعت ناجائز ہے شاید جان بچی رہے تو سماجی جب شامل کر دیا اس نے گلاب میں آپ نے جب کیوڑے کی عرب میں شامل کر دیا پیشاب کو تو کتنا ہی بہترین کیوڑا ہو اور کتنا ہی بہترین روح افزا ہو سب کا سب نجیس ہو گیا روح افزا تو پاک ہے صحیح پینے کے لائق ہے البتہ وہ پیشاب نجیس ہے جب پیشاب اس میں مل گیا تو اب روح افزا نجیس ہو گیا غلط ہو گیا کنویں کا پانی نجیس ہو گیا وہ نکالو اس کو ہٹاؤ اس کو اس کو ہٹا دو بالکل سلام قیام جب بدعت کہہ دیا تو یہ تھوڑی ہم کر سکتے ہیں کہ تم جنگل میں کر لو کھڑے ہو کر کے سلام قیام کر لو کوئی عرض کی بات نہیں ہے پر جلسے میں اگر کرو گے تو ناجائز ہے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک یہ طریقہ نفیہ منفیہ نہ ہو جائے لوگ بالکل بھول جائیں کہ کسی زمانے میں یہ بداعت جاری تھی تب جا کر ہو سکتا ہے کہیں آپ کے لیے جائز ہو اور باقی جو نبوت والا کام ہے وہ علماء کے اوپر علماء علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء وراثت الانبیاء یہی ہے نا یہ اور کچھ ہے اور کچھ ہے یہی ہے نا انبیاء کے وارث کون ہے علماء علماء تو کام کس کو کرنا چاہیے علماء کو اب کام کون کر رہا ہے جو حالات تو وارث جو ہے باپ بڑھ گیا تو وراثت اس کی کس کو تقسیم ہوگی اس کے بیٹوں کو تقسیم ہوگی نا وراثت اب جہاں کے چودھری صاحب آ جائیں کہتے ہم کو دے وہ نہیں ملے گی اس کو وراثت اور بھگا دیا جائے گا اس کو زیادہ بدمرضی کر کے پٹائی پڑیں گے بھاگو یہاں سے تم ہمارے باپ کی اولاد سے کیا کہ تم کو پڑے گی یہاں سے علماء وارث ہے اور اللہ کے نبی سسم جانتے تھے کہ علماء علماء کے وارث کہا جائے ورنہ اگر کے سب وارث ہیں تو سب سب وارث ہیں تو چاہے بھی کھڑا ہو جاتا شہدا بھی امین نبی کا نام لیتے ہیں دادا ہم بھی وارث ہیں ہمارے اوپر ضرور ہم یہ کریں گے علماء جب وارث ہیں اس کے تو علماء وہ کام کریں گے اور علماء بھی جو وہ کام کریں گے وہ خود لگا کر نہیں کریں گے میرے خیال سے یہ بات ہے ہو میرے خیال سے یہ بات ہے میرے خیال کی یہ بات صحیح ہے میرا دل کہتا ہے یہ بات صحیح ہے میرا کشٹ کہتا ہے یہ بات صحیح ہے میری کرامت کہتی ہے یہ بات صحیح ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ بات وہ دوں گا خواب آپ کیسی دسی کیسی بشارت کیسا خواب کیسا دل کیسا خیال شریعت جو کہے گی وہ صحیح ہے جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ اور جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ کا شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی اور شریعت کے قبضے میں تھی بہاگ ان کی جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ اور جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ یہ بات تھی تو تم پیسہ کی زبان میں بات کیجیے یہ جس بداس ہے یہ جس سنت ہے اگر آپ نے فیصلہ کی زبان میں گفتگو کی یہ جس بداس ہے تو بداس جیسا معاملہ کریں گے آپ جیسے غلام احمد قادیانی کو آپ نے کہہ دیا یہ کافی رہے تو اس کا نام لینا بھی حرام سمجھتے ہیں آپ احمد اللہ کو آپ نے کہہ دیا کہ بداتی ہے تو کبھی آپ اس کو اپنے اشارے ثواب میں شریک نہیں کرتے کبھی آپ جھوٹ موٹ کے شریک بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن صاحب آپ ہمارے جرگ بیٹھے رہتے ہیں جب کیا منتخبہ حادث پڑی جانے لگتی ہے جب پتہ لے آمار پڑی جانے لگتی ہے ہمارے ڈر کے بیٹھے رہتے کہیں ایسا نہ کہ مجھ کو نکو نہ کہہ جائیے یہ اٹھ کے چلا گیا سنا کیوں نہیں مگر مزہ میں نہیں کہتا آپ ہاتھ میں تلوار لے لیجیے اور جا کے لڑنا شروع کیجیے لیکن ایسی بھی مسئلہ نہ ہو کہ رواداری بھی ایسی ہو رواداری بھی ہو لیکن رواداری بھی ہو لیکن نہ ایسی بھی رواداری رواداری بھی ہو لیکن نہ ایسی بھی رواداری رواداری کی خاطر دین ہی پر پھیر دے آ رہی ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے ہے مقصد تو یہ ہے تو ہے مسلحت سے قربا تو ہے مسلحت سے قربا تجھے مسلحت مبارک تو ہے مسلحت حضرت ملمت مولانا شاہ علی اللہ شاہیم فرماتے ہیں تو ہے مسلحت قربا تجھے مسلحت مبارک مجھے ڈر ہے لے نہ ڈوبے تجھے یہ زمانہ سازی واہ واہ بہت بہت یہ زمانہ سازی کہیں لے نہ ڈوبے مجھے مسئلہ سے لہٰذا مسالہ مسلاتوں کو مسالے کے طریقے سے پیس دو ابھی کہہ دو میں اکیلا بھی چلا تھا جانے کے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا آج کے اتراؤ سے انکلام پر چھبی تھی اس کتب خانے میں اس خانقاہ میں اس اللہ کے بندے میں ہم لوگ بھی اس کے معامل نہیں بن پا رہے تھے اور ہم دیکھ رہے کہ سر ان کے معامل بیٹھے فرماتے تھے ارے عمر شکواؤ تو صحیح پہلے دیکھنا بس اتنے فرمائے شکواؤ تو صحیح اس کو دیکھنا دیکھ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کوئی آم کا درخت لگائے تو پھل بھی کھا لے زیادہ لگاتا ہے پودا کھاتا ہے لگایا کسی نے ہم دیکھ رہے کیوں ہم ان کی ہیں دیکھ رہے کیا ابھی ابھی ابھی نہیں اور مہکے گی ابھی ابھی یہ پڑیا اور گی دیکھیے گا جو آج آ چکے ہیں جو تنگ آ چکے ہیں جو الگ الگ پتار رہے ہیں جن کی رہبری کرنے والا کوئی مل نہیں رہا ہے ہمارے خوف سے وہ ہم سے نہیں مل پا رہے ہیں اور ہمارے خوف سے ہم ان سے نہیں مل پا رہے ہیں دیکھیے گا جہاں اتنے سے سات آدمی تھے پہلی نشست میں ہے نا آج کے ہیں جوڑ لیے گئے اور کل دیکھیے گا کتنے رہیں گے اور پرسوں دیکھیے گا کتنے رہیں گے لوگ ساتھ آتے گئے اور بارہ وہاں بند کر دیا ہم نے آپ کا بہت وقت لے لیا بارہ بیس موجود ہے میں نے آپ کے پیچھے فرمائے گا کچھ کرنا ہے آپ ہمت تو کیجیے صاحب آپ ہمت تو کیجیے صاحب کفر پہلے کا حق بیانے سے آئیے میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں اس کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا صدیق صاحب مدرسہ فقہ العلوم اتراؤ حضرت والا کوئی شعر کے ساتھ دعوت قسم دیتا ہوں کہ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا حضرت کا موضوع ہے آیا تو احادیث کا غلط انتباق آدھا گھنٹہ الحمد لله رب العالمين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 کتنی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک اس بات کی تعلیم نہیں ہو سکی کہ شرعی اور فقری نقطۂ نظر سے یہ جماعت کی حیثیت ہے کیا اور دوسرے نمبر پر ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کیا اور کیسا ہونا چاہیے اور شاید پوری مجلس کے کا مقصد ہی یہی تھا یہ سمجھا جائے کہ جماعت ہے کیا اور اس کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے اور یہ نتیجہ ہے ہماری غلطیوں کا ہمارے یا ہمارے بڑوں کی غلطیوں کا نتیجہ ہے جو پانی سر سے اونچا ہوا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ امن بالمعروف کرتے رہو نہ منکر کرتے رہو ورنہ اشرار غالب آ جائیں گے اور جب اشرار غالب آ جائیں گے تو تم تمہاری دعا بھی قبول نہ کی جائے گی یعنی اس سے بچنے کی تم دعا کرو گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی حق یہی ہے کہ اس وقت اشرار غالب ہو گئے ہمارے امر معروف نہ کرنے سے اور نہ ہی منکر نہ کرنے سے بے شک اور دھوکہ یہ ہوا ہمارے بڑوں کو دھوکہ جو ہوا ہے وہ یہاں سے ہوا ہے مثلاً یہ مجلس کس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے کس مجلس کی شریع حیثیت ذہن میں ہے سب کے ذہن میں ہے جائز ہی سمجھ کر بہتر اور مناسب ہی سمجھ کر مجلس منعقد کی گئی ہے نا جی، جی۔ بے شک جائز ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایک دینی مسئلے دینی مسئلے کے پہلو پر غور کرنے کے لیے اس مجلس کا انتخاب ہوا ہے لیکن اگر اسی یہی ذہن بنا رہا اور اس مجلس کی تاریخ متعین ہوتی رہی اور پھر اس کا نام رکھ دیا گیا دفتر قائم کر دیا گیا اور پھر اس سلسلے میں میں ایک تحریر کی شکل اختیار کر کے پھر اس کے فضائل و مناسب بیان کیے جانے لگے تو آج جو اس مجلس کا درجہ ہے کیا کل بھی اس وقت بھی یہی درجہ رہے گا بدل جائے گا فوراً تو آج کی مجلس کو دیکھ کر کے کہ جو فیصلہ بڑوں نے کیا تھا وہ کل کی مجلس کے بارے میں وہ فیصلہ معتبر نہیں جو بھی وقت بڑھ جائے گا حاکم مسائل یہ دفعہ و دفعہ زمان بدل جاتے ہیں حکام آج کا آج کا حال جو ہے عقائد کے اعتبار سے ہو یا اعمال کے اعتبار سے وہ سب بحث تو چھوڑ دیجیے ابتدا اس کی جو ہوئی تھی وہ ایک ہنگامی حالات سے عمل نہیں تھا رد عمل تھا عمل سوچ سمجھ کر کے منصوبہ کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ تمام اس کے مثبت اور منفی سارے پہلوؤں کو سامنے رکھنے کے بعد کیا جاتا ہے عمل ہوتا ہے اور رد عمل جو ہوتا ہے اس میں کوئی چیز قابل غور نہیں ہوتی مثال کے طور پر ایک شخص نے بغل میں بیٹھے ہوئے دوسرے کو شن چبو دیا وہ عمل ہے چبھونے والے نے ایک عمل کیا تو سوچ سمجھ کر موقع دیکھ کر کے ادھر ادھر دیکھ کر کے سنگ بو دیا تو اس نے عمل کیا لیکن رد عمل جو ہوا وہ اچھل پڑا اب اس کو تجویز کے ساتھ اچھلنا چاہیے اور کیا بولا وہ ہائے کہے کہ ہو کہے کہ ہی کہے کیسے کہے رد عمل جو ہوتا ہے وہ بغیر بے اصول ہوا کرتا ہے تو جو معاملہ ہوا تھا نواز میں وہ رد عمل تھا رد عمل تھا عمل نہیں تھا وہاں پر ایک حال ایسا تھا کہ اس کا رد عمل یہ تھا کہ علماء نے ہر ہر طریقے وہاں پر آزمائے اور صاحب رد عمل کے طور پر ایک عمل ہوا اس کے مثبت اور منفی پہلو پر غور نہیں کیا گیا اور رد عمل کو عمل بنا دیا گیا اس وقت رد عمل کے طور پر تو قبول کر لیا لوگوں نے کہ ٹھیک ہے اس وقت کے حالات یہ ہے لیکن رد عمل عمل بن جائے یہ ہمیشہ غلطی ہوا کرتی ہے رد عمل حالات کے مطابق ہوا کرتا ہے حالات ہوں گے وہ ہوگا حالات بدلیں گے وہ رد عمل ختم ہو جائے گا عمل جو ہے وہ تو اس کو اور ضابطے کے تحت ہوا کرتا ہے تو اس وقت کے حالات میں کیا کیا بعد میں اس کے فوراً ہی بات میوات کے حالات درست ہوئے ہیں اس کے بعد ہی جماعت نے پہلو بدل دیا فوراً مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں اور جس کا احساس مولانا کو ہونے لگا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں چران سے کبھی مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہیں کسی کے سامنے کہ کہیں میں کوئی بداز ایجاد نہیں کر رہا ہوں یہ الفاظ ہے مولانا کے دیکھیے کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں کہیں یہ یہ وہ تو نہیں ہے استدراج تو نہیں ہے کیا ہو رہا ہے معاملہ حاضر نکلتا چلا جا رہا ہے اور اقدام شروع کیا تو پہلے ہی دیکھیے بولا پرکار کی ایک سوئی نقطے پر ہوتی ہے اور دوسری سوئی دائرہ آتی ہے نقطے سے بل برابر فرق اگر ہوگا پہلی سوئی کا تو جتنے دائرے ہیں کل فرق پڑتے چلے جائیں گے بات برابر بھی سنت شریعت سے کوئی چیز ہٹے گی تو دائرے جتنے بنے گے کل غلط ہوں گے دائروں کو مت دیکھیے نقطے کو دیکھیے نقطے سے کہا جاتی ہے نقطے سے آتی اور وہیں سے کام جو اس نے کرنا شروع کیا کہاں تو میوات کا جاہروں کا علاقہ یوں کہیے کہ مرتدین کا علاقہ تھا اس علاقے پر تیاگ کر لیا گیا کھانا بھون کو جماعت بھیج دی گئی کھانا بھون کا حکیم علومت موجود ہے وہاں پر حکیم علومت موجود ہے سارے عالم میں کام ہو رہا ہے دیوبند اسلاف علماء موجود ہے دنیا پھیل رہی ہے اور جماعت دیوبند جا رہی ہے اور کھانا بول جا رہی ہے اور گندو ہو جا رہی ہے ارے کیا ہو کیسے ہو مولانا کی چیز بجلی سے کام کرو ابھی فرمایا کہ ان کو چھیڑا نہ جائے بڑوں سے بات کی جائے ارے وہ کہاں ہم کہاں چھیڑ رہے ہیں سندھی پوسٹ ہم کو کہاں رکھی ہوئی ہے وہ ہم کو جینے نہیں دے رہے ہم کو ہم کو کہاں فرصت رکھی ہوئی ہے انہوں نے اسی وقت دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا کہ بستی میں ہر عالم کے بستی میں اس کے کچھ نہ کچھ ماننے والے ہوتے ہیں چاہنے والے ہوتے ہیں خدمت کی ہوتی ہے کام کیا ہوتا ہے اس کے اس کے اثرات ہوتے ہیں لہٰذا اس سے تو کچھ نہ بولو حضرت حضرت کرتے رہو جہاں علماء ہو وہاں سے مسافہ ضرور کرو ان کی خوب تعریف کرو اور بھی ضرور کرو سمجھے آپ وہ خاموش ہو جائیں اور ان کے علاقے میں کام کرنا شروع کرو جب علاقے میں کام کرنا شروع کرو گے تو ان کے آدمی سب کر جائیں گے تمہارے ہو جائیں گے جب ہو جائیں گے تو کہیں کہنا شروع کریں گے ہم کام کر رہے ہیں اور بے کار نکلنے ہیں یہ کہاں کام کر رہے ہیں کاٹ دیا پرو پر کو دیتے ہیں پرو مدارس کے پر کاٹے جا رہے ہیں علماء کے پر کاٹے جا رہے ہیں مشاعد کے پر کاٹے جا رہے ہیں سازش ہے یہ اسلام کے خلاف یورپ سے یہ سازش اٹھی تھی آپ کو معلوم ہونا چاہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے کہ اس میں کوئی مذہبی تنظیم کا ادارہ نہیں صرف دو ادارے موجود ہیں جس کی اجازت ہے مذہبی تنظیم کی ایک قادیانیوں کی دوسرے تنظیم جماعت کی اسرائیل کے اندر اور جتنی سہولتیں حکومت وقت یا دنیا وقت اس جماعت کو دیتی ہے کسی کسی کو نہیں کوئی قید و بند نہیں کوئی گرفتاری نہیں کوئی الزام ان کے اوپر نہیں کیوں یہ کہ ان کو علماء کے خلاف سازشی جماعت بنا کر کے پیدائش کیا گیا ہے نماز روزہ میں لوگوں کو بچائے رکھو علماء سے کاٹتے رہو اور دوسری طرف ان کی توجہ ہو ہی نہ پائے نجات مقصود ہے نجات کیا شہادت تم کو مل جائے گی جہاد کا تم کو مل جائے گا یہ غیروں کی طرف سے کنجی اس کی دوسروں کے ہاتھ میں ہے ہم کو پتہ نہیں ہے یا تو یا تو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر دوسروں کے ہاتھ سے کھلونا بنے ہوئے یہ تو سیاسی اعتبار سے ہوا لیکن شرعی اعتبار سے اس جماعت کا کیا درجہ ہے کیا درجہ ہے اس مسئلے کو واضح ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے الکرام البلیغ میں اس کو مفصل مدلن بیان کر دیا گیا ہے بیان کر دیا گیا ہے شرعی اعتبار سے دین کی تبلیغ مطلق ہے مقید نہیں اس لیے کہ اس کا تعلق بن ناس ہے جو چیز جو شریعت کا وہ حصہ جس کا تعلق باللہ ہے اس وہ ساری چیزیں مقید ساری چیزیں مقید ہیں ان میں کوئی مطلب نہیں ہے ہر ایک کے بارے میں ظہر کی نماز ہے اس کا وقت ہے اس کا طریقہ ہے اس کی رکاط ہے اس کی ادائیگی کا نظام ہے وہ اس میں ذرا برابر کسی اتحاد کی گنجائش نہیں ہے قیاس کی گنجائش نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے ادا کرنا پڑے گا جی جس طرح کی جانب اللہ حکم ہے سارے خطرہ اس میں کسی ترمیم کی اجازت ہے ہی نہیں نہ وہ قابل قبول ہے اس لیے کہ اس کے تعلق پر رضا اللہ کی رضا سے اور اللہ کی رضا کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بندوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے اللہ ہی بتاوے گا کہ ہم ہم راضی ہوں گے اور راضی ہوں گے تو ایسے راضی ہوں گے لیکن جن چیزوں کا تعلق لوگوں سے ہے اس میں اشتہاد کی گنجائش ہے اصد کی گنجائش ہے اس میں بحث آ رہی ہے کہ مطلب ہوگی مقید ہوگی کیا ہوگی کیا نہیں تو جتنے افراد ہیں جس طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کہ تو رقل رسول اللہ صاحب انصاف الخلائق اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جس طریقے ہیں جس میں ساتھ ہیں اسی طرح لوگوں کے سمجھا میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے سمجھانے کے طریقے اتنے ہیں جس میں حضرت الفاظ خلائق اس لیے کہ مزاج ایک نہیں حالات ایک نہیں افراد ایک نہیں زبان ایک نہیں نماز تو طریقہ یہ کیسے کیسے کیسے جاری ہو سکتا ہے ایک مقیت طریقہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے ناممکن ہے ناممکن ہے مقلاً بھی محال ہے ہے بھی محال ہے ناممکن ہے لہٰذا کوئی طریقہ تو جو مقیر کر لیا گیا ہے ایک طریقہ یہ طریقہ تقید ہے تقید غلط ہے دھوکہ یہاں سے ہو رہا ہے کہ مطلب میں تو یہ بھی ایک شکل ہے جو ساری شکلیں ہیں ویسے یہ بھی ایک شکل ہے تو مطلب کے افراد میں تو یہ بھی شامل ہے لہذا اس کو بدا کیوں کہا جا رہا ہے جب اس کو کہا جائے تو جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں گے وہ براٹ ہوگا تو اسی کو سمجھ لیجیے کہ ہاں جو اس کو جو بدا کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک بات پیدا ہو گئی وہ یہ ہے کہ اس مطلب کو مطلب- مطلب- تھا تو پہلے مطلب لیکن اس مطلب کو اب مطلب کا درجے درجے پر نہیں رکھا گیا بلکہ اس کو مقیت بنا دیا گیا اور مقیت جیسا معاملہ کیا جا رہا ہے اس کو سارے فرضوں سے اہم فرض جتنا خالصہ پر سے اہم فرض ہے سارے اہم فرضوں سے اتنا طرح چلا اس سے سارے فرضوں میں سے اہم فرض قرار دے دیا گیا تو چل میں آیا تم کیوں نہیں آیا تم کیوں نہیں گئے یہ سوال جب اس کے بعد میں فرضہ ہوا معلوم ایک مستقل مختلف مستقل مذہب مستقل طریقہ بنا دیا گیا یہ بھی طریقہ بنا دیا گیا تو اب یہ مطلب کے سب کا حصہ نہیں رہ گیا بلکہ ایک مقیت کے قدریہ اس نے اختیار کر لیا اور جب اختیار کر لیا تو اب اس کا وہ حکم نہیں رہے گا جو مطلب کے فرد کا ہوگا بلکہ مقیت کے حکم ہوگا اور اختیار کر لیا اب اس کے پاس ذمہ داری عائد ہوتی ہے حضرات علماء کرام کی علماء کرام کے سامنے کچھ مجبوریاں ہیں معاف کیجیے گا ہم بھی اسی میں شامل ہیں جب دیا تھا تو انہیں تو خدا یاد آیا جب دیا تھا بتوں نے تو خدا یاد آیا جہاں جہاں ہم پر ہم پھر جا رہے ہیں جہاں پر ہم نہتے ہو جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے ہم سے نب نہیں پا رہی ہے وہاں تو ہم پریشان ہیں اور جہاں ایسی جگہ پر ہیں کہ نب رہی ہے ابھی آفیت ہیں وہاں چپ چپ کے میں کہہ دے رہے ہیں باہر کہنے کی ہمت نہیں وہ دارالعلوم کے سازشوں کا سازشوں کے گھیرے میں ہے وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ جو پانچویں منزل بن رہی ہے یہ اس پر جو ہے نازل ہوں گے شیخ حضرت یہ جی سالس پر نازل ہوں گے خلافت کا اعلان یہاں پہ ہوگا یہ جو ہے فلاں یہ بلڈنگ جو بنی ہے اس میں یہ ہوگا اس میں یہ ہوگا وہ دوسرے پہ پلاننگ میں ہے اور دارالعلوم دیوبند تنخواہ پا رہا ہے اس سے کیا مطلب ہے سوچ رہے ہیں سازشوں کے دائرے میں ہے مدرسے بھی دائرے میں ہیں خانقاہ خانقاہ جڑ ہی رہی ہیں وہ اگر تعویذ وغیرہ کا مسئلہ نہ ہوتا دعا وغیرہ نہ ہوتا تو کوئی بزرگوں کو پوچھتا بھی نہ وہ تو گھیرے میں لے لیا ان لوگوں نے تو <clears throat> یہ ہوش کے ناخن لیا جائے ہوش کے ناخن لیے جائے اور اگر علماء دین واقعی شریعت کے جلو سے اس کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں بلاس سمجھتے ہیں بلاس سمجھتے ہیں ناجائز حرام سمجھنا سمجھنا سمجھتے ہیں تو پھر اس میں کسی رعایت کی اجازت اور ضرورت نہیں یہ دوسری چیز ہے حضرت بہت اہم بات بیان فرمائی کہ امر کے لیے تصور کی ضرورت ہے بے شک تصور کی ضرورت ہے اور امر کے لیے امر المن ہونا چاہیے حکم کے لیے حاکم وقت ہونا چاہیے تو امر کا حکم اصل حیثور ہی کے لیے ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے لیکن اب تک ہمارے علماء امر کرتے رہے کیوں حکومت اگر نہیں تھی تو جماعت تھی جماعت علماء تھی جتنے اثرات تھے ان کے وہ آدمی تھے کہ ان کے اس پر وہ امر کرتے تھے لیکن وہ اس پر پر ہی کاٹ دیا نا جب پر کاٹ دیا تو امر کے قابل ہی نہیں رہیں گے آپ کے کی بات سننے والا کوئی نہیں ذکر اور تذکرہ اور بات سننے والا کوئی نہیں امر ماننے والا کون ہوگا وہ امر آپ پر ہو رہا ہے وہ آپ پر حکم کرنے کے آپ یہ کیجیے وہ کیجیے اور آپ سے شکایت ہے کہ آپ ان کے امر کی تعمیل کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو کیا عمل کریں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اپنے اندر طاقت پیدا کریں جس کے لیے بھی مجلس اس مجلس کا انعقاد ہوا ورنہ انسانی طور پر تو سارے لوگ اپنا کر ہی لیتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں جو برا سمجھے گا جو جو شریعت کا عالم ہوگا اور جس پر پڑے گی وہ تو کہے گا ہی لیکن تنہا کرنے سے کام نہیں چل رہا سمجھا آپ آپ کی آواز ہماری آواز بن جائے ہماری آواز آپ کی آواز بن جائے تو اس میں طاقت ہوگی میں طاقت ہوگی یہ ہے ضرورت اب باقی رہا یہ کہ جماعت بنا کر کے ان کو جا کر ان کے دروازے پہ جا کر ان کو سمجھانا یا مرکز کو اطلاع کرنا تو یہ کہ شدھ دوست بخر حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ لے کے کچھ لوگوں نے ہمارے یہاں جھنڈا اٹھایا مدد صحابہ کا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ نشد دوش ہو وہ حسین کا تعزیہ تھا یا وہ بکر کے تعزیہ ہو گیا بجائے اس کو کہ ایک تعزیہ مٹاتے تم ایک عالم مٹاتے ایک عالم کے ساتھ اور کر دیا تم نے تو وہی اضافہ اور ہو جائے گا پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ کہ رد عمل ہے کہ عمل ہے کہ بدعت ہے کہ سنت ہے کیا فائدہ ہے جھگڑے میں پڑھنے سے سمجھا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہی طریقہ جو صنف صالحین کا طریقہ تھا جو بزرگان دین کا طریقہ چودہ سو برس سے جس طریقے سے کام ہوتا چلایا ہے مجد الفساد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دربار جہانگیر کے دربار میں حق کی تبلیغ فرمائی اور امر معروف فرمایا اور اعلان حق فرمایا انقلاب آیا کہ نہیں آیا اس کے بعد ان کے ساتھ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور وہی وقت آیا کہ وہی مغلیہ دربار جو مرتد ہو گیا تھا وہی مغلیہ دربار ایسا بن گیا اور جو اور اس سے پہلے یہ خواجہ محمد معصوم کے خلیفہ ہیں اور ان کے شاگرد ہیں اور اور ذکر کر رہے ہیں وہی سب ان کی جماعت میں شامل ہو گئے عیدا اللہ صاحب کے پاس کون سی جماعت تھی کون سی جماعت تھی مزید صاحب کے پاس کون سی جماعت تھی حق جرات کی حق تو اس میں یہی کہ انہوں نے خواب کو سمجھایا خواب پر کام کیا ہے حالات نے خواب پر کام کیا خواب ساتھ رہے ان کے جب خواب ساتھ رہے دوسرے ذریعے سے انہوں نے کام کیا ہے یہ ہے ضرورت اس بات کی کہ خواب ساتھ ہوں علماء ساتھ ہوں عوام نہ مطلب سمجھیں گے نہ مقیت ان کو کیا سمجھایا جائے کیا کیا ان کو سمجھایا جائے علما تو سمجھیں اس چیز کو صرف سمجھے علما سمجھ لیں اور علما سمجھ کر کے اور پر محنت کریں کام کریں آواز بلند کریں اور کیا وجہ آواز بلند ہو تو وہ حضرات بھی وہ میں جو بیٹھے ہوئے ہم دارالعلوم میں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا کمپیوٹر چل رہا ہے لیکن زبان بند ہے زبان بند ہے جب آپ کی آواز اٹھے گی یہاں سے جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی بھی آواز کھلنے لگے گی آپ ان کے لیے قوت بنیے وہ جو دبے ہوئے ہیں ان کے لیے قوت بن جائیے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے قوت بنی آواز اٹھے اور اس وقت جو ہے کیا کہتے پھر کام ہوگا یہ جہانگیر کے فتنے سے کم فتنا نہیں فتنہ کم نہیں ہے اس سے زیادہ فتنا ہے یہ اس وقت میں تو عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ جہانگیر گمراہی پر جہانگیر گمراہی پر ہے اس وقت عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہدایت پر ہے اور یہ مولوی گمراہی پر عوام بھی سمجھ میں بات آ رہی ہے تو آپ یہ زبردست فتنہ ہے اور اس فتنے کا مقابلہ کرنا علماء کی ذمہ داری اور یہ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں یہ فتنہ ہے میں فتنے کے رہا حضرت لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کرنے سے بچے احتیاط کرے مخالفت نہ کرے ورنہ ہم کسی بہت کتنا تم کتنے ہم سے جائیں گے یہ فتنا ہے کہ جس میں حق کو حق نہ کہہ سکے باطل کو باطل نہ کہہ سکے آپ دل میں اپنے مسائل کو جانتے ہوئے بھی جراط نہ ہو ہمت نہ ہو آپ ایسی بستی میں رہ رہے ہو کہ آپ مجبور ہو جائیں کہ فضائل اعمال سنائے جا رہا ہے اور آپ کو بیٹھنا پڑ جائے آپ حاضر نہیں کتنا نہیں تو کیا ہے سب پر چھا جائے اور حق جو ہے اور سنت جو دب جائے کتنا نہیں تو کیا ہے تو فرماتا تجری بہت پھرتا تم فتنے میں پڑ جاؤ گے اگر تم اللہ کے عمل کے مخالفت سے پرہیز نہیں کرو گے اور فتنے ہی پر نہیں رہے گا اس کے بعد دردناک آزاد ددنا دردناک آزاد ہوگا اور علیم کا لفظ جو آتا ہے قرآن کریم میں ایک عظیم کا لفظ آتا ہے کہ علیم حضرات علماء اللہ موجود ہیں میں جس طرح کر رہا ہوں اگر غلطی ہوگی تو اسلام فرما دیں گے علیم کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو دنیوی آزاد کے لیے اور عظیم کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اخروی آزاد کے لیے دنیا میں دنیا میں ایسا عذاب آ جائے گا پریشانی پڑ جاؤ گے یہ حق کی آواز بالکل بلند کرنے کے لائق بڑھو گے جب معاملہ غیر اہل ہی جب کے ہاتھ معاملہ چلا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو کہ جب ہی کا مفتی بنیں گے اور جو مدارس ختم کر دیے جائیں گے مفتیوں کو کوئی نہ سنے گا جائیں گے تو کیا ہوگا نتیجہ کس کو سنائیں گے آپ کا دوبارہ اس کو بتا سن دو ارے یہ تو کہیے کہ وہ اور سے کچھ نعت اور پڑھی جا رہی ہے اور یہ ہر وہ ہے ذرا کچھ رنگینی ہے اس میں کچھ آرام شرکت کر لے رہی ہے یہ رنگینی کی وجہ سے سمجھے آپ کہ نہیں ہاں رنگینی وجہ شرکت کر رہی ہے ورنہ خالص دینی بات آپ کہیں لال چین جلا کر کے جلا کر کے آواز فرمائے ہے دیکھیے کتنے لوگ آتے ہیں کتنی باتیں بھی سننے کے لیے لوگ آتے ہیں تو یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں ان حالات سے نوٹس لیجیے اور اور بیدار ہو جائیے ہوش میں آ جائیے اگر چاہتے ہیں تو نہیں تو پہلے نمبر پر تحقیق تحقیق سے قابل ہونی چاہیے کہ واقعی ہے کیا اب ایک چیز جانے کے موضوع اگر دیتے چلے گئے اور ہمارے احباب میں سے کسی ایک نے بھی اس موضوع کی شرح نہیں جو جو موضوع دیا گیا مدرسے کا انتخاب مدرسہ اور خانقاہ اور تبلیغ تین چیزیں مدرسہ اور خانقاہ اور تبلیغ تین چیزیں کہا یہی جاتا ہے کہ اگر تبلیغ جماعت کا یہ نظام بدعت ہے تو مدرسے کا یہ نظام بھی بدعت ہے کہا یہ جاتا ہے مدرسے کے میں گھنٹہ بجانے کے فضائل کی کوئی کتاب ہے عمارت بنانے کی کوئی فضائل کتاب کوئی محراب بنانے کے گنبد بنانے کے مینار بنانے کے دفتر بنانے کی رضو خانہ بنانے کے کوئی فضائل فضائل ہیں سوچیں کوئی مدرسے کی حیات ہے مقرر شریعت میں کسی عالم نے دعویٰ کیا کہ شہر کا مدرسہ اگر نہیں ہوگا تو مدرسہ نہیں کہلائے گا مسجد کی کوئی حیات ہے خانقاہ کی کوئی حیث ہے خانقاہ کا کوئی طریقہ ہے نہیں ہے کوئی طریقہ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے اللہ ذکر کثیرہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت ذکر مطلوب ہے اور جہاں تک مجاہدے کا تعلق ہے تو مجاہدے کا حیثیت صرف اتنی ہے جیسے تو خشکی والا اللہ اللہ کر رہا ہو دماغ خشک ہو جا رہا ہو تو خمر گازوان کھا لیا کر تو خمرہ گازوان جو کھا رہا ہے خشکی کو دور کرنے کے لیے تو خمرہ گازوان کے فضیلت میں وہ عبادت نہیں ہے وہ خشکی دور کرنے کی ایک چیز ہے ایسی مجاہدہ جو ہے اس ذکر میں معین مددگار طبی اعتبار سے ہے نہ کہ عبادت کا تصور اس کے اندر نہیں ہے نہ اس کی کوئی فضیلت ہے کوئی سنگت اس کی نہیں ہے ایسی مدرسے میں نہ گھنٹے کی کوئی فضلت ہے نہ نصاب کی کوئی فضیلت ہے نہ کتاب کی کوئی فضیلت ہے بلکہ علم کی فضیلت ہے مطلق مطلق علم کی فضیلت ہے اس کتاب کے ذریعے سے حاصل ہو چاہے اس کتاب کے نظرے کے نصاب کچھ اور ہے دیوبند کے نصاب کچھ اور ہے مزاح کے نصاب کچھ اور ہے اور اس میں آئے دن تبدیلی ہوتی رہتی ہے نظام بھی الگ الگ ہے سب کوئی نظام شریف مقرر نہیں لہٰذا اس پر اس کو قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کوئی چیز مدرسے میں جو چیزیں ہیں وہ اس درجے میں ہے کہ ماراجم الواجب و اللہ بھی جگہ اس کو ہٹا دی جائے تو واجب ادا ہی نہ ہوگا مثلاً کتاب ہے کتاب کے ذریعے سے علم کیسے بغیر کتاب کے علم حاضر کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو کتاب موقوف علیہ ہوئی اور کتاب ہو اور استاد نہ ہو تو علم کا حصول تعلیم و تعلم ناممکن ہے اور کتاب اور استاد نہ ہو دونوں اور مقام نہ ہو کوئی تو بنا ان کے تو تین چیزوں سے فیصد واضح اللہ نہیں ہے اب ان تینوں چیزوں کے لیے ان تینوں چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے جو چیز ہوگی وہ سب موقوف رہے ہوں گی وہ سب کوئی اس کے فضائل نہیں ہے لگتے اس طرح خانستان میں ذکر ہے اس لیے بڑوں کی بات ماننا ضروری ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے عہد معاہدہ ضروری ہے یہ مانیں گے آج مانے شام کو کہنے مانا ہے سویرے کہنے نہ مانیں گے تو اس کے لیے بیٹھ ہے کہ آپ وعدہ کیجیے کہاں ہمارے کہنے پر آپ چلیں گے مانیں گے ہے نا اور ایسی ہی ذکر وغیرہ اس کے فضائل موجود ہیں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے وہ نہیں کہتا کہ فضائل ابن آیات کے زمانے میں جو خانقاہ تھی وہی خانقاہ مولانا کی وہی طریقہ لیکن مولانا یا میں چلنا تھا وہ چلنا آج بھی ہے اور اسی چلے کی فضل بیان کی جا رہی بس دونوں میں یعنی مجھے کے خانقاہ ایسی تھی جیسی ہے یا یہ خانقاہ ایسی ہے جیسے پہلے تھی کوئی کوئی تنظیم نہیں کوئی طریقہ ہی نہیں اگر خانقاہ کے خانقاہ جاگرن کے ٹھہرنے کی جگہ ہے ایک مکان ہے اور کیا کی ہے صرف تو اپنے گھر میں رہتے ہیں جاگرن سے ٹھہرنے کے لیے ایک مکان بنا گا اگر کوئی کرنے والا ہو تو اور کیا تو اس پر تیار کرنا تیار سے مال خاض ہے باقی تفصیل دلائل موجود ہیں الفرام کا موجود ہیں اس کا مطالعہ مطالعہ کریں گے تو بات بالکل واضح اور سمجھ میں آ جائے گی اور اس میں کیا کہتے ہیں تبلیغ پر اس کا قیاس کرنا تبلیغ کو اس پر قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے اور اگر تبلیغ جماعت کو اس پر قیاس کیا جا کر کے اس کو جائز کہا جا رہا ہے تو ٹھیک اسی طرح جو سبدولی نے انوار جہاں میں یہی سوال کیا ہے جس کے اگر قیام سلام مرغلہ فاتحہ بدعت ہے تو و الفاظ بدعت کیوں نہیں ہے تو مولانا احمد صاحب نے خاتہ مل کا جواب دیا ہے اور یہی فرمایا کہ قیاس مال فارغ ہے اس میں اور اس میں فرق ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علماء اس کے ساتھ ہیں علماء کا سایہ تنظیم پر ہے علم ہیں کہ سرعی تعلق باللہ کے معاملے میں تعلق باللہ کے معاملے امور تعبدیہ میں علماء کا کیا درجہ اور مقام ہے بلکہ علم متحدین کا کیا درجہ مقام ہے جانتے عموماً تعبدیہ میں صحابہ بھی مجبور ہے نبی بھی مجبور ہے عمر تعبدیہ میں نبی بھی مجبور ہے نبی کو بھی عمر تعبدیہ میں تصور کرنے کا حاصل نہیں ہے جانب اللہ جانب جو متعین ہو کر کے آیا ہے اس میں کوئی تصویر کو تبدیلی نہیں کی جاتی مجبور ہے وہاں پر اور صاف صاحب لوگوں میں فرما دیا سب سے خلیفہ ہوئے کتاب نہیں اللہ کے مطابق میں تمہیں سب سے بہتر نہیں ہوں اگر میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگا اطاعت کرو ورنہ اطاعت نہیں فاروق قادم نے امتحان لیا ہے کہ اگر میں کتاب اللہ صلی اللہ رسول اللہ کے خلاف کرتا ہوں تو تمہارا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا واضح ہے بالکل امام ہونے پر احمد اللہ ساتھ ہوگا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہمارے قول کو لینا کسی کو جب تک وہ معلوم نہ کر لیں کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے اور ہم کے لیے یہ نا وہ ہے امام صافی امام مالک امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ <coughs> کے سامنے ایک شخص ایک ہے اور کہتا ہے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اور میں کہاں سے کروں آپ نے فرمایا کہ سے وہاں سے وہاں سے باندھو میرا جی چاہتا ہے کہ میں منورہ سے باندھوں اور نہیں وہاں سے تو کہتا ہے کہ نہیں میں روزے رسول کے پاس کھڑے ہو کر کے عمرہ باندھوں مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا کہا تم نے تم مسجد نبی سے روزے رسول کے پاس تو عمرہ سو سے جاؤ گے تمہارے دل میں شیطان گھل گیا ہے جو تم کو رسول سے آگے بڑھانا چاہ رہا ہے رسول اللہ اللہ صلی نے بہت چوگرا عمر حالت اب تم کہنا یا تو یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اس سے زیادہ دین کے حدیث ہو یا اس سے زیادہ قابل علم تم رسالت کی توحیل کر رہے ہو اگر تمہیں اس کی اجازت ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کے زمانے میں ایک صاحب کو شوق ہوا کہ لوگوں کو جا کر نماز کے بعد بتا لیں گے نماز افراد افراد نماز وقت ہو گیا نماز وقت ہو گیا کھلانا شروع کر دیا امام مالک نے بلایا کیا کر رہے افراد افراد عطا ہوئی ہے فضان ہو چکی ہے حیا ہاں، یعنی صلاح کی آواز لگائی جا چکی ہے عیدہ میں لوگوں کو متنوع کر رہا ہوں نماز کے لیے فرمایا کہ دس سال تک اللہ کے رسول صاحب رہے ہیں کبھی دروازہ نہیں کھلائے آواز نہیں لگوائی آپ نے ڈھائی سال صدیق اکبر خلیفہ رہے انہوں نے نہیں کیا فاروق اعظم تک سب سال تک خلیفہ نہیں پا رہے نہیں کیا عثمان غنی رہے بارہ سال تک ساڑھے بارہ سال تک انہوں نے کیا تو مجھ سے زیادہ قابل ہو گئے ہو تو مجھ سے زیادہ قابل ہو گئے اس سے زیادہ تو بہت کی فکر ہو گئی ہے جو تم زمانہ کر جا کر کے آواز لگا رہے ہو اس کا غلطی ہو گئی تو دوسرے کیا کیا کہ آواز اخلاق کہنا بند کر دیا شکر میں شروع کر دیا اس نے دروازہ کرنا شروع کر دیا سیما مالک نے بلا کر تم فرمائی اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جان کی فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی علیہ وسلم موجود ہے صحابہ کی ایک جماعت ابتدائی زمانے میں صحابہ کی ایک جماعت نے یہ سوچا کہ زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہیں اپنے کو اللہ کے لیے اپنے کو غریب غریب کر لیں اور جماعت میں ایسے ایسے لوگ نہیں ہیں حضرت عثمان بن اور مزہ کرانا حضرت سلمان خاصی حضرت بن خطاب اور صحابہ اور لوگوں نے کیا کیا کہ رات رات میں نماز پڑھنی شروع کر دی اور دن میں چپتے چپتے روزہ رکھنا شروع کر دیا روزہ شروع کر دیا مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دیا آپ کو بڑھا اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ عبادت ہی تو ہے اللہ کے رضا ہی کے لیے تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اور باقی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جو اگر اتنا نہیں کرتے وہ اس لیے کہ آپ معصوم ہیں خاتم النبیین ہیں سید البول ہیں آپ جیسا اعلیٰ مقام ہے آپ اگر نہیں کرتے تو کوئی غلط کی بات نہیں ہے لیکن ہم ہم کو تو ضروری کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم ہم کو درجہ وہ مقام حاصل نہیں ہے ہم جب تک یہ نہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوں گے اللہ کے رسول کی اطلاع اطلاع ہوئی تو آپ نے طلب فرما لیا سب آگے آگے حضرت عثمان بن تھے حضرت بن حاتم تھے فاروق عظم تھے تو آپ صلی وسلم کا جو سوال تھا وہ یہ تھا اتوق مینو و مینو تمہارا عقیدہ اور ایمان وہی ہے جو میرا ہے ان لوگوں کا عقیدہ اور ایمان وہی ہے جو میرا ہے شوق پڑے کہ اللہ بھی ایمان دے ہم تو عمل کر رہے تھے اور سوال پیدا ہو گیا ایمان پر اتوک مینو مینو گھبرا گئے یہ کیا کر رہے یہ کیا شروع کر دیا تم لوگوں نے میں بتا رہا ہوں اتنا کافی نہیں ہے جو اپنے طرف سے تم لوگوں نے شروع کر دیا ہے اس نہ مانس نہ وہی کرو جو ہم کر رہے ہیں اتنا مان اپنا وہی کرو جو ہم کر رہے ہیں تم بھی فرمائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث دال فرمائی اتنا مان اپنا اور اس کے فرما سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام صحابہ کرتے رہے اور آپ آپ بھی بہت سے کام ایسے کرتے رہے ان کاموں پر فیصلہ نہیں ہوگا دین کا فیصلہ ان کاموں پر نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ علیہ وسلم بہت سے کام کرتے رہے اس کے بعد وہ کام منسوخ ہوتے رہے ایتنا بھی ہوتی رہی منسوخ ہوتے رہے پتا نہیں کون سا کام وہ ہے کہ جو صحیح ہے اور صحابہ بھی چھپ چھپا کر کے اپنی مرضی سے دین کی خوشی اور دین کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے بہت سے کام کرتے رہے ان چیزوں کی اطلاع کو بہت سی چیزوں کو ہوتی رہی بہت چیزوں کی اطلاع نہیں ہوتی رہی لیکن آخر وقت تک کام مکمل ہو چکا تھا کہ اب وہی چیز دین ہے کہ جو آخر میں اللہ کے رسول اللہ کو صحابہ کو سونپا اب صحابہ کرام کی وہ زندگی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ان کی اس زندگی کا ہر کام معتبر نہیں ہے وہ کام معتبر ہے جو رسول اللہ وسلم وفات کے بعد صحابہ نہیں کیا وفات کے بعد اس لیے کہ اب منسوخ نازک منسوخ کا مسئلہ ختم ہو گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کبھی تعلیم بھی مکمل ہو گئی اب اب وہ بھی مکمل ہے جی۔ یہ فرما رہے ہیں امام مالک نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ آخری مطلب تک رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا صحابہ مطلب کرام کیا طریقہ طرح دین کو مضبوطی کے ساتھ اتنا شریعت مضبوطی کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور ہر چیز کو شریعت کے ترازو میں بہت ایک ہی فتنا نہیں ہے ایک آزادی کا فتنا آ رہا ہے اخباری زبان استعمال ہو رہی ہے کہ زبان ختم ہو گئی ہے مرت آکاش آگ یہ سب کتنا میں اسی مقیت ایک بات بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں یہ غیر مقلدوں کی طرف سے کتنا ہے کا طلف امام کے فاتحہ کا وہاں کی بھی چوک ہمارے علماء سے ہوئی ہے دارالعلوم دارلطمن سے زبردست چوک ہوئی جس کا نتیجہ آپ ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور معلوم معلوم تب تک بھگتے ان سے ان کی دلیل دہلیٰۃ اللہ کتاب دلیل نا اور اس دلیل کو کہتے ہیں کہ فاتحہ کلف الامام لازم ضروری ہے واجب ہے فرض ہے یہ کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبند نے اس کے جواب میں احادیث پیش کرنی شروع کر دی فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے اس کے جواب میں وہ تو اہل حدیث تھے ہی آپ کیا تھے آپ تو اہل فقہ تھے نا حدیث وہ پیش کر رہے ہیں تو تم کا تو کام تھا آپ کیا تھے آپ اہل حدیث سے جو حدیث پیش کر رہے ہیں آپ نے کیوں کیا انہوں نے اہل حدیث بنا دیا دیوبندیوں کو اللہ حدیث حدیث پیش کرو گے ضعیف ہے چلو جواب دے رہے ہیں یہ فلاح ہے جواب دے رہے ہیں پریشان ہے اس میں مولفا سے پوچھا مولفا نے فرما کہا کہ میں جو تم حدیث پیش کر دو یہی میری دلیل ہے لکھا تو کہیں لکھا کہیں لکھا ہے تو وہ دلیل جو علماء پیش کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں وہ دلیل نہیں ہے امام الفا کی امام الفا کی دلیل صرف ایک ہے تقرب مات سلم القرآن مطلق ہے مطلق ہے عام ہے خاص نہ کیا جائے گا عام کو خاص کرنا لکھا کا پیدا پہلا مسئلہ یہ ہے نا عام اور خاص امام کا نے یہ فرمایا کہ خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا ناجائز ہے لہذا اگر فاتحہ تو خاص کو پڑھنا ضروری قرار دیتے ہو تو قرآن کو خاص کرنا لازم ہو جائے گا اور آئے ان ماں کا لفظ ہے جو عام کے لیے آتا ہے بس یہی بھی امام صاحب کی اور خاص عام کے بہت کے کون پڑھے کون پڑھے بہت بارمی مسئلہ کریے ہے مدرس میں سید بہت کے کون پڑے ابھی سر رحمت خدا کی مرض بہت سب سے چلے جا رہے ہیں وہ سلاد النبی لکھ رہے ہیں پیمبر لکھ رہا ہے اور ہدایت پر کسی کو وہ نہیں ہے اور نہیں ہے تو کہا کیا کہہ رہے ہیں اس پر توجہ فرمانے والا مان جب صحیح انداز یعنی تو نہیں جو ہے اس میں چھپی ہوئی ہے اور اس سے آزاد ہو رہے ہیں اہل حدیث آزاد کرنا چاہ رہے ہیں تصدیق کتنا آ رہا ہے فلاں کار ہے فلاں آ رہا ہے یہ بھی آزاد کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو بے فرد ہے یہ اب آپ دیکھیے آپ کو اپنی ہی جماعت کے علماء کو بخار آ جاتا ہے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے اور اس قسم کے تدریتیں سننے اور سنانے سے ان کو بخار آئے گا اخباری تقریر کیجیے کیجیے اور یہ تو ان کو خود ہو جائے گا اس پر علماء محنت کر اس پر غور کریں گے آئے جائے میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے کے سبب اس استاد کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سر فرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی محترم حضرات آج ہماری زبی فہرست میں ایک مقرر ایسا بھی ہے جس کی نقص و گویائی میں انقلاب آفرین انداز بیاں میں جذباتیت کی آتش فشانی ہے جسے سن کر لہوں میں حرارت اور دلوں میں بے پناہ جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا عرفان الحق صاحب فتوحہ ہائی اسکول میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت سکن دیتا ہوں کہ گل کو جو شعلہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے گل کو جو شولہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے آپ پانی میں لگا دے میں بلاتا ہوں اسے شیر کی آواز اور باطل سکن تقریر سے پھر میں نے باطل جلا دے میں بلاتا ہوں اسے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرات علماء کرام اس وقت اپنے بڑوں اور اپنے اکابر اور اساتذہ کی موجودگی میں میرے لیے کچھ کہنا بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے استاد گرامی حضرت مولانا محمد صدیق صاحب دامت برکات نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ ساری باتیں ہماری جانب سے بھی سمجھی جائیں اور وہ مفتی صاحب کے حکم پر میں نے ایک مقالہ اس مجلس میں پڑھنے کے لیے جیسے حضرت مولانا محمد عمر صاحب فتح پوری دامد برکات نے سنایا میں نے بھی لکھا تھا اور مفتی صاحب کا احساس یہ تھا کہ مقالے کی شکل میں جب مضامین آ جائیں گے تو اس کی اشاعت کا بھی اہتمام کیا جائے گا آگے چل کر جو مضامین دقت نظر سے دیکھنے کے بعد اس قابل محسوس کیے گئے کہ ان کی اشاعت ہونی چاہیے وہ مضامین شائع کیے جائیں گے اسی غرض سے اور اسی مقصد سے مقالے کی شکل دی گئی تحریر کو لیکن اس وقت اس مقالے کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی وہ شائع ہوا تو آپ حضرات کی نگاہوں سے گزرے گا ایک کاپی میرے پاس اس کی کل ہے کمپیوٹر کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ کاپی نہیں نکل سکی اور مجھے کہیں جانے کا وقت بھی نہیں ملا موقع بھی نہیں ملا کہ میں اس کی فوٹو کاپی کرا لوں ایک جگہ کرایا جا کر کے تو وہ آدھا آیا آدھا نہیں آیا پھر میں نے کہا کہ اب بعد میں ہی دیکھا جائے گا انشاءاللہ موبائل میں البتہ وہ پی ڈی ایف میں آ گیا ہے جن حضرات کے پاس پی ڈی ایف سے ٹیلی گرام وغیرہ سے جا سکتا ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے میرے کہ ابھی حضرت الاستاذ دامت برکات نے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بہت بڑی غلط فہمی میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں اور ہم دوسروں کو کیا کہیں ہم آپ حضرات کے بالکل ساکی نہیں ہیں بخدا مسجد میں بیٹھے ہیں میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے استاد حضرت عارف بلّہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تصنیف فرمائی الکلام البلیغ اس الکلام البلیغ کی کتابت بھی میں نے ہی کی تھی مجھے انہوں نے بڑے شوق سے کتابیں سکھلائی تھی پڑھانے کے زمانے میں میں الہ آباد جاتا تھا ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن چھٹی ہوتی تھی حاجی عبد المجید صاحب مالک اثرات کریں گے پریس وہ بہت عمدہ مفردات کے وہ بہترین کاتب تھے ہمارے استاد نے فرمایا کہ پہلے کچھ دن جا کر مفردات کی مشق کرو پھر مرکبات لکھو اور پھر دو چار دن میں گیا اس کے بعد جی نہیں لگا تو اپنے ہی سے مساقی شروع کی اور اعجاز رقم وغیرہ لے کر لکھوایا صرف اسی لیے کہ میں جو کتابیں لکھ رہا ہوں جو مسودات میرے پاس ہیں ان کی کتابت کرنے والا کوئی نہیں تم کاتب ہو جاؤ گے تو کم سے کم تم میری کتابوں کی کتابت کر دو گے تو میں نے چار چھ آٹھ کتابوں کی کتابت بھی کی اور یہ کتاب جو الکلام البلیغ ہے اس کا بھی مکمل مسودہ کتاب شدہ وہ موجود ہے مدرسے میں مولانا عمر صاحب نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے لیکن چونکہ اب وہ کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا تو اب کتاب چھپ گئی اور پھر کمپوزنگ ہو گئی تو ہمارے استاد نے کتاب لکھی پڑھانے کے اوقات میں وہ باتیں سب بتاتے رہے مطلب کی مقیت کی تجربات کی اور ان تبلیغی جماعت کے حضرات کی جو غلطیاں ہیں اور جو کوتاہیاں ہیں جو گڑبڑیاں ہیں وہ سب بھی جزوی کلی ہر اعتبار سے لیکن اس کے بعد بھی صحیح بات یہ ہے کہ کچھ جب ان کے انتقال کو کچھ وقت گزرا اور کچھ آزادی کا ذہن کچھ بنا ہلکا پھلکا تو نرم گوشہ پیدا ہوا صرف اسی بنیاد پر کہ یہ سب نمازی روزہ تو کرتے ہیں کوئی غلط بات تو بتاتے نہیں کسی کو ارے بھائی چار آدمی گاؤں کے اگر بے نمازی تھے ان کو جماعت والے آ کر کے نمازی بنا دیے انہوں نے نمازی بنا دیا تو یہ کون سا غلط کام ہے تو ہم تو بہرحال ان کے کے کار رہے کافی زمانے تک لیکن وہ ہمارے ایک دوست ہیں حضرت مولانا محمد حنیف صاحب باسوپور کے رہنے والے ہیں ہندیہ تحصیل میں یہ ان کا احسان ہے جو آپ حضرات یہاں جمع ہیں اور انہوں نے کرم فرمایا ہم لوگوں پر نہیں ہمارے استاذ پر مرحوم وفات پائے ہوئے استاذ پر کرم فرمایا انہوں نے جو ان کے بھی استاد انہوں نے الکلام البلی چھ سو ساڑھے چھ سو تقریباً مشتمل ہے حضرت الاستاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب و تفلیف ان کے علمی شاہکار علم کتابوں میں وہ اس کا نام لیا جا سکتا ہے علمی شاہکار ہے وہ حضرت الاستاد رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت مولانا محمد فاروق صاحب جو آج ہم ان کو بہت زیادہ القاب سے یاد کر رہے ہیں آگے چل کر کے ان کو پتہ نہیں لوگ اور کتنے بڑے بڑے القاب سے یاد کریں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان کی وہ محنت رنگ لائے گی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا کرم ہے ہمارے دوست حضرت مولانا محمد حنیف صاحب مدف اللہ العلی جو مدرسہ تعلیم القرآن باسوپور کے محتمیم ہے کہ انہوں نے الکلام البلیغ پر تین صفحے میں ایک مضمون لکھا اور اس مضمون میں انہوں نے تین بنیادی باتیں اس میں انہوں نے ذکر فرمائی پہلی بات تو یہ انہوں نے لکھی کہ حضرت مولانا فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضرت الاستاذ نے جو کچھ محنت کی یہ نہایت نقصان دے مضر سراسر قوم کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالنے والا عمل کیا انہوں نے یہ کتاب لکھ کر کے سراسر نقصان دے کام کیا انہوں نے اور اہل ہوا کے ہاتھ میں اور اہل بداعت کے ہاتھ میں انہوں نے ایک ہتھیار دے دیا کہ وہ اہل حق سے اب باقاعدہ مقابلہ اور مجادلہ کر رہے ہیں مناظرہ کر رہے ہیں یہ کام انہوں نے بڑا نقصان دہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ مطلق مقیت کی بحث پر انہوں نے یہی ابھی جو حضرت الاستاد دامد برکاتوں نے بیان فرمایا کہ یہ اس کے افراد میں سے ہے کہ نہیں ہے وہ تفصیلی بحث تو آپ کو الکلام البلیغ میں ملے گی اور وہ میں نے جو مقالہ لکھا ہے تھوڑا سا اشارہ اس میں میں نے کر دیا ہے کہ یہ اس کے افراد میں بالکل ہرگز نہیں ہے ایک بحث تو انہوں نے مطلق مقیت کی ہے اس میں اور دوسری بحث انہوں نے اس میں کی ہے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی اعظم ثابت مفتی صدر مفتی دار العلوم دیوبند حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے صاحب علم تھے اور ہمارے حضرت الاستاذ کے زمانے کے عمر میں تھوڑا بہت تفاوت رہا ہو حضرت شیخ بکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور میں تو جب پڑھتا تھا وہاں تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کرتا تھا حضرت شیخ مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں کبھی کبھی وہ حالانکہ وہ بڑے تھے لیکن آیا کرتے تھے حضرت شیخ الحدیث دامد برکات سے ملاقات کی غرض سے آتے تھے میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے اور بہت صاحب علم بڑے رہی کیا تبلیغی کام ضروری ہے نا ان کے جوابات شائع ہوئے ہیں حضرت شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور حضرت مفتی محمود صاحب دامد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے جوابات دیے ہیں ان میں انہوں نے جو استدلال کیا ہے اور جو پوائنٹ لیا ہے اس پوائنٹ پر اور اس نقطے پر ہمارے استاد حضرت حضرت اللّہ مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی ہے کہ مفتی صاحب نے جو دلیل دیا ہے انسداد اور تعزر ترک کا جو حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے تبلیغی جماعت کو ہر کس و نقص کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا یہ صحیح نہیں ہے ان کا قیاس یہ قیاس مال فارغ ہے اور اس کا جواب دیا میں نے اس کا جواب لکھا ہے اپنے توضیح الکلام میں ڈیڑھ سو کی کی کتاب ہو گئی اور تیسری بات یہ یہ مطلق بحث ہوئی پھر مفتی محمود صاحب کے وہ والی دلیل جو ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ مفتی محمود صاحب نے صحیح کیا مولانا فاروق صاحب نے جو جواب دیا ہے جو نقد کیا وہ غلط اور اس کے بعد تیسری بات انہوں نے منطق کی بحث اٹھائی ہے اس میں ناطق ساحل ناہک وغیرہ وغیرہ اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کچھ شیرینی فاتحہ وغیرہ کی مثال دی ہے اور اس کے ضمن میں انہوں نے اپنے اپنے طور پر انہوں نے سمجھ لیا کہ میں نے الکلام البلیغ کا جواب لکھ دیا اور ڈھنڈورا پیٹا اور بغلے بجانے لگے اور ان کے ساگردان رشید جو ہیں وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر اور بازاروں میں بیٹھ کر یہ بات سب کہنے لگے کہ ہمارے حضرت نے تو الکلام البلیغ چھ سو صفحے کی کتاب ہے اس کا تین تین صفحے میں صرف جواب لکھ دیا ہے اور یہ ڈھنڈورا پیٹنے لگے وہ تو وہ اپنا سوال نامہ حضرت مولانا عمر صاحب کے پاس بھی لے کر کے آئے کہ اس کا جواب چاہیے اور یہ جواب چاہنے کے کا مطالبہ بھی کیا اور ادھر جا کے نڈورا بھی پیٹا باتیں سننے میں آتی رہیں تو ہمارے استاد نے اور حضرت مولانا عمر صاحب نے یہ ڈیوٹی میری لگائی کہ اس کا جواب لکھو میں نے اس کا جواب توضیح الکلام کے عنوان سے لکھا اور پھر اس کے بعد آپ یقین کیجئے وہ ذہن میں جو دماغ میں حسن زن تھا جماعت کے متعلق کہ کچھ نماز ہی تو بناتے ہیں اور کچھ یہ کرتے ہیں کچھ وہ کرتے ہیں کلمہ اور ذکر ہی تو کرتے ہیں آپ یقین کیجیے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس جواب کے لکھنے کے وقت جو کتابیں میرے سامنے آئیں اور جن حالات سے مجھے دو چار ہونا پڑا تو وہ ساری عقیدت مندی کافور ہو گئی اور وہ سارا شیش محل چکنا چور ہو گیا اور میں نے اکابر یہ تو اثاگر کی باتیں تھیں یہ حسن جن جو زن جو مجھے تھا وہ صرف اس بنیاد پر کہ یہ غلطیاں چھوٹوں کی ہیں بڑوں کی نہیں ہیں لیکن اس کے بعد جب میں نے مفتی محمود صاحب کی کے فتح پڑھے مولانا فاض صاحب کے بیانات سنے حضرت مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات سامنے آئے تو یقین کے درجے تک یہ بات پہنچ گئی اور میری تحریر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو بھی یقین کرنا پڑے گا کہ یہ گڑبڑی نیچے والوں کی نہیں ہے یہ گڑبڑی اوپر سے آئی ہے جیسے ابھی حضرت الاستاذ نے بیان فرمایا کہ ہم کو اصل بات پر نگاہ رکھنی چاہیے اس نقطے پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ گڑبڑی آئی کہاں سے یہ گڑبڑی وہیں سے آ رہی ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اور آپ یقین کیجیے ابھی ابھی دو تین دن پہلے حضرت مفتی صاحب بھی میں بھی حضرت مولانا طاہر صاحب یا بھی دعوت کا بیان تھا سمر ہوا میں میں وہاں گیا ہوا تھا تو حضرت سے میری کچھ بات ہونے لگی تو فرمایا رئیس المتکلمین نے کہ اصل میں لوگوں کو دھوکہ لگا غلط فہمی ہو گئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب اپنی جماعت کے آدمی اللہ والے ہیں عالم ہیں سب کچھ ہے اور بس صرف اپنا سمجھ کر کے ان کی بہت سی غلط باتوں سے علماء نے چشم پوچھی کی اور اس پر کوئی رد و قدا نہیں کی اور وہ غلطی آج تک چلی آ رہی ہے بلکہ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ضرورت تھی کہ اسی وقت اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی اور تاکید کی جاتی تنبیہ کی جاتی تو شاید فتنے کی روک تھام ہو جاتی اب یہ فتنہ یہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس پر دو چار دس آدمیوں کی بات اثر یہ بعض حضرات نے کی لیکن وہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی عقیدت اور ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وہ بات کی گئی ابھی حضرت مولانا نعیم الرحمان صاحب اس مجلس میں شریک نہیں ہے وہ الہ آباد میں ان کی بہن کی طبیعت بہت زیادہ فتح پور میں خراب ہے وہ عیادت میں گئے ہوئے ہیں تو وہ تشریف لائے ہوتے تو انہوں نے ملفوظات و ارشادات و مکتوبات سے کچھ حوالے نوٹ کیے تھے حضرت مولانا نعم الرحمان صاحب یاد صاحب کے اور اس میں بتایا کہ یہ گڑبڑی جو ہوئی ہے جو وہاں سے آ رہی اپنے اکابر سے اور مفتی محمود صاحب کی میں ایک بات ان کی فتح و محمودیہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں پچاس سال پہلے کا فتویٰ ہے آج تک ہمارے علماء کی اس پر نظر نہیں گئی میں نے اپنی توضیح الکلام میں جو مولانا حنیف صاحب کو جو میں نے جواب لکھا ہے تین صفحے کا جواب ڈیڑھ سو سفرات میں اس میں میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آج تک ہمارے علماء نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی کیوں نہیں توجہ کی فتح محمودیہ لوگ پڑھ رہے ہیں دیوبند والے بھی پڑھ رہے ہیں باندھا والے بھی پڑھ رہے ہیں مظاہر والے بھی پڑھ رہے ہیں دنیا میں ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے اور حضرت مولانا فاروق صاحب میرٹھی اس کو شائع بھی کر رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے ایک سائل سوال کرتا ہے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ایک تبلیغی مقرر تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب الہامی نبی تھے حضرت مولانا الیاس صاحب الہامی نبی تھے جس طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی اطلاع ہو جایا کرتی تھی واقعات معلوم ہو جاتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب کو غیبی باتیں واقعات بتلا دیتے تھے یعنی گویا حضرت مولانا الیاس صاحب الہامی نبی تھے اس نے الہامی نبی کا لفظ تین بار دہرایا ہے اپنے اس تین سطر کے سوال میں حضرت مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپ کے بعد مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہامی نبی نہیں کہنا چاہیے اگر حضرت مولانا مرحوم زندہ ہوتے تو بڑی سختی سے اس کو روک دیتے اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی یہ جواب اب ظاہر ہے کہ ایک بیچارہ بالکل سطحی علم رکھنے والا تو کہے گا کہ جواب تو بہت عمدہ اچھے اچھے مفتی نے کرام کا حال یہی میں نے ان سے فون پر پوچھا کہ حضرت یہ جواب درست ہے تو پہلے تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل نہیں کہا کہ یہ اتنا نرم جواب مفتی محمود صاحب نے اتنا نرم جواب کیسے دیا ہے اس پر تو کچھ اور لکھنا چاہیے تھا میں نے کہا حضرت آپ فتح و محمودیہ دیکھیے وہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں مسند افتا پر بیٹھے ہوئے انہوں نے جو فتح و کھولی خود فون کیا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے تھے میں نے کہا حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی محمود صاحب کا جواب درست ہے آپ ارشاد فرمائیں تو کہا بالکل تصفی بخش ہے بہت اطمینان بخش جواب تو دیا انہوں نے میں نے کہا حضرت آپ پھر سے ساحل کے سوال کو پھر سے پڑھیں تین سطح جس میں اس نے تین دفعہ یہ اقرار کیا ہے کہ مولانا الیاس صاحب الہامی نبی تھے تو مفتی محمود صاحب کا جواب اس کے مطابق ہے یہ ناجائز کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا کہ کفر کا فتویٰ دیا جائے گا تمبی کی جائے گی توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا زجر توبیق کی جائے گی سخت لب و لہجے میں گفتگو کی جائے گی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب الہامی نبی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے مرزا قادیانی نے ذلی بروزی نبی کا دعویٰ کیا نبوت کا تو اس پر تمام علماء دیوبند پوری دنیا کے لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تو مولانا الیاس صاحب کو تبلیغی جماعت والے صرف اس لیے کہ ہماری اپنی جماعت ہے ہمارے علماء کے ماننے والے لیکن ہمارے علماء کی ایک نہیں سنتے وہ اور وہ یہاں نبی کہہ کر کے نکل جاتے ہیں مفتی محمود صاحب نے کبھی ان کے لیے توبہ کا حکم نہیں دیا اور ان پر کفر کا حکم نہیں دیا اور زجر توبیق والا انداز نہیں اپنایا تو یہ غلطی اوپر سے آ رہی پچاس سال پہلے سو سال پہلے سے آ رہی ہے وہاں سے نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے ان باتوں کی وجہ سے یہ جماعت آج اس نہج پر پہنچی ہوئی ہے کہ بداعت میں سب سے پیر تک ڈوبی ہوئی ہے ان کا کون سا ایسا عمل ہے چلہ سے لے کر گشت لے کر ان کا جو ہے کوئی ایک مطلب تمام علماء نے کلمت الحاجی میں آپ دیکھ لیجئے اور شاعرۂ تبلیغ میں دیکھ لیجئے یہ کون سی چیز ہے کہ جو بدات نہیں ہے اور جس پر بدات ہونا سر صدر کے ساتھ اطمینان نہیں ہو جاتا جس پر انشاءاللہ شاء آپ غور کریں گے تو ایک ایک بات آپ کو ان کی ایسی لگے گی کہ اب اس کے جواب کے لیے کوئی جیسے ابھی ہمارے ایک محترم عالم دین نے یہ بات بیان کی کہ ہمارے مولانا صاحب صاحب یا مرکز جا کر کے ہم لوگ چلیں گے بات بتائیں گے حضرت ہم خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں مفتی تقی صاحب عثمانی مولانا مفتی عبید اللہ صاحب سے میں نے بات کی باندھ رکھ میں نے کہا حضرت آپ کو سنا ہے کہ مولانا صاحب صاحب کے بیان کی نگرانی نگرانی کرنے والی کمیٹی میں رکھا گیا ہے ان کے بیانات میں سن رہا ہوں آڈیو بیان ان کا میرے پاس موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ چلک پھرت کی وجہ سے فرائض فرائض کی وجہ سے چلک پھرت کو ترک نہیں کیا جائے گا اس کو بڑھایا جائے گا اور روزہ چھوڑا جا سکتا ہے رمضان میں لیکن چلت پھرت نہیں چھوڑی جا سکتی یہ مولانا صاحب صاحب کے بیان مفتی صاحب کے پاس بھی ہے میرے موبائل میں بھی ہے جن کو چاہیے آڈیو بیان آپ لے لیں سنیں اس کو مطلب یہ کہ بالکل غلط رخ پر یہ جماعت چلی جا رہی ہے اور ایسے ایسے بیانات تحریف کر رہی ہے جہاد کی آیات میں ان کا خاص نشانہ ہے وہ آیا کیوں اس لیے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ان سے ہم بتائیں گے کہیں گے تو مانیں گے ہماری بات خدا کی قسم اس کا امکان ختم ہو چکا ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور اس قدر میں سہی صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان ختم ہو چکا ہے امکان کے درجے میں ایک پرسینٹ آپ بات رکھ لیں اس لیے کہ کوئی آدمی حتمی اور یقینی طور پر یہ بات نہیں دعویٰ کر سکتا اس لیے کہ یہ ذات تو عالم الغیب کی جو ہوگی وہی یہ بات کہہ سکتی ہے اللہ کی ذات کوئی وہی آئے تبھی کوئی بات ہو سکتی لیکن تجربات جو بتاتے ہیں سو سال کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ نبے ننانوے پرسینٹ اس کا امکان ختم ہو گیا ہے کہ مولانا صاحب صاحب دارالعلوم دیوبند کی مانیں گے ہماری عوام کی تو بساتی ساتھ کوئی نہیں ہے ہماری اور آپ کی آواز کیا سنیں گے وہ مفتی تقی صاحب کی بات نہیں سنی انہوں نے مفتی عبید اللہ صاحب کی میں نے کہا حضرت کہن کون سنتا ہے ہماری اور ان کی کون مفتی تقی کی نہیں سنی گئی تو ہماری کیا الاسلام ہے آپ کی کون سنیں گے تو وہ ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں وہ مولانا صاحب ہاں وہ بات میں جو بتا دیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک تھے ابراہیم یوسف بابا صاحب وہ میرا وقت ہو جائے گا مفتی صاحب بتا دیجیے کہ باتیں بہت اصل میں کیا ہیں دماغ میں ہوئی آپ پاکستان کا باپ پاکستان کے علماء اس مسئلے پر بہت کام کر رہے ہیں الحمد للہ حاجی عبد الوہاب صاحب رائے بن کے امیر ہیں اور مولانا صاحب صاحب دلی کے امیر ہیں حالانکہ اصلی یہی مانے جاتے ہیں ہر اجتماع ان کو بغیر بلائے اجتماع مکمل نہیں ہوتا لیکن رائے ون کے امیر حاجی عبد الوہاب صاحب وہ عالم نہیں ہیں لیکن وہ حضرت ہیں حاجی ہیں سب کچھ ہیں اور جماعت کے امیر ہیں اور بڑے بڑے علماء میں حضرت مولانا سجاد مومانی صاحب دامد برکاتہم کی بات کرتا ہوں میری ان سے بہت عقیدت ہے اور بہت زیادہ میں پہلے حاضری دیتا تھا آج بھی میں عقیدت مندی میرے دل میں موجود ہے ان کی حضرت نے یہ بات فرمائی کہ مجھے فائدہ ہوا اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ ہے پھر اس کے بعد آپ جب ان کی عظمت بیان کر دیں گے اور پھر ان کی غلطیاں بیان کریں گے تو عوام میں کون اتنا پڑھا لکھا ہے کہ آپ تو پہلے ان کی عظمت آپ نے ان کے دلوں میں بیٹھا دی حضرت کہہ دیا سب کچھ اپنے سے بڑا تسلیم کر لیا تو ان کی غلطی آپ بیان کریں گے تو کون سنے گا کون مانے گا وہ تو عظمت پہلے آپ نے جما دی دل میں ان کے آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ جاہل ہے وہ عالم نہیں ہے اور اس نے غلط بات کہی ہے میں ایک وہی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو بل کلنٹن آیا ہوا تھا راشٹرپتی امریکہ کا وہ پاکستان میں آیا ہوا تھا پاکستان کے ایک عالم نے ایک واقعہ لکھا کہ بل کلنٹن سے حاجی عبد الوہاب صاحب نے ڈھائی گھنٹے کی خفیہ ملاقات کی اور اس خفیہ ملاقات میں یہ بات زیر بحث آئی زیر بات ہوئی ان کے سامنے دونوں آدمیوں کے بیچ میں کہ جہاد کے مسئلے پر کہا کہ یہ جو جہادی لوگ ہیں جہاد کر رہے ہیں تلوار چلا رہے ہیں اور یہ افغانستان میں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے وہاں رہا یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اسی لیے جو اس سے بالکل بے تعلق ہیں ہم تو دعوت کا کام لے کر کے اٹھے ہوئے ہیں اور یہ جہاد والا کام اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے بل کلنٹن کو مطمئن کیا گیا اور وہ تبلیغ میں کے رسالے میں وہ جس عالم دین پاکستان میں ان کو خط لکھ کر یہ بات بتائی پھر انہوں نے اپنے رسالے میں اس کو چھاپا وہ رسالہ میرے پاس موجود ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ والا اس کی فوٹو کاپی آپ چاہیں گے تو آپ کو مل بھی سکتی ہے تو انہوں نے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا بڑے بڑے علماء کے پاس کہ بل کلنٹن سے خفیہ ملاقات ڈھائی گھنٹے کی اور جہاد کے خلاف یہ ملاقات ہو رہی ہے اور وہ تائید کر رہا ہے اور کیا معلوم کہ وہ کچھ اور بھی دے رہا ہو ان کو اور یہ جو چل رہا ہے لنگر خانہ کہیں سے آ رہا ہے کبھی تو چل رہا ہے نا اب وہ حضرت جی کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں ابھی ہمارے ایک دوست ہمارے ہم سبق ہیں مولانا خورشید صاحب صاحب بھوساول میں رہتے ہیں بات بڑی اچھی کہی انہوں نے کہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والی تین کیٹیگری تین قسم کے لوگ ہیں جو ایک دم ہائی لیول پہ لوگ ہیں اونچے پیمانے پر وہ تو اقتدار اور کرسی کا کی لالچ اور اور تحائف اور وہ جو مل رہا ہے اس کی وجہ سے درمیانی درجے کے جو لوگ ہیں ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم اگر جماعت میں رہیں گے تو ہماری دکان چلے گی اور ہمارا جو بزنس تجارت چلتی رہے گی وہ اس لالچ میں لگے ہوئے ہیں جو بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ عوام جاہل وہ اخلاص کے ساتھ لگتے ہیں لیکن کچھ دنوں میں وہ بھی درمیانی درجے میں آ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے وہ معاملہ چلتا رہتا ہے لگتے تو ہیں اخلاص سے لیکن طریقہ غلط اختیار کرتے ہیں تو جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اب یہ جماعت بدات ہے اور میں اگلی بات یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ مولانا حاجی عبد الوہاب صاحب ایک مجلس میں تشریف لے گئے دعوت میں اور وہاں جا کر کے دعوت کھائی سب لوگ علماء بھی تھے عوام بھی تھے ایک بڑے شیخ صاحب کے یہاں اور دعوت کھانے کے بعد لوگ چلے گئے اپنا کچھ لوگ باقی بچے تو صاحب خانہ نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جمع ہو جائیں حضرت کچھ بیان کریں گے یعنی امیر صاحب حاجی عبد الوہاب صاحب اب حضرت نے بیان کرنے کے لیے کہا بھائی سارے اپنے لوگ ہیں نا کوئی اجنبی تو نہیں تو صاحب خانہ نے کہا نہیں حضرت کوئی اجنبی نہیں سب اپنے لوگ ہیں کوئی باہر کا نہیں تو بیان شروع فرمایا تو دو چار منٹ بیان چلا ان کا فرمایا دیکھو بھائی ہمارا یہ مشن تب کامیاب ہوگا جب یہ سارے مدارس ختم ہو جائیں یہ سارے مدارس جب تک ختم نہیں ہوں گے ہمارا مشن کامیاب نہیں ہوگا وہ تحریری طور پر ریکارڈ میں وہ بات ان کی موجود ہے ان ساتھ موجود ہے کلیمت الحادی میں بھی ہے اور تبلیغ میں بھی ہے کہا جب تک یہ مدارس ختم نہیں ہو جائیں گے علماء ختم نہیں ہو جائیں گے تب تک ہمارا مشن کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ رکاوٹ تو انہیں کی وجہ سے ہے یہی تو حکم بتاتے ہیں کہ جائز ہے یہ ناجائز یہ بدات ہے یہ سنت یہ بتانے والے نہ رہیں گے تب ہم جو چاہیں گے وہ سب کریں گے تو ایک عالم دین اور ان کے ساتھ دو چار اور علماء بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کی مشہور شخصیت نے اس میں نام دیا ہوا ہے مجھے نام میں نہیں آ رہا انہوں نے کہا بیچ میں ٹوک دیا کہ حضرت وہ کون سا مشن آپ لے کر چل رہے ہیں جس مشن کی وجہ سے بغیر مدارس کے ختم ہوئے بغیر آپ کا مشن کامیاب نہیں ہوگا ایسا کون سا مشن آپ کے پاس ہے تو اب کیونکہ وہ اچانک آواز اٹھی تو ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اپنے لوگ ہیں سب اجنبی تو ہے نہیں کوئی تو کہا بھائی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اجنبی لوگ تو نہیں کوئی تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں سب اپنے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں یہ پھر کہا مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر گھر میں مدرسہ کھل جائے تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے عزائم جان چکے ہیں ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ کس عزم کو لے کر کے آپ اٹھے ہوئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں آپ آپ مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں علماء کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری جماعت علماء کی اٹھی اور باہر چلی گئی اور پھر کہا یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں جو آج تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں اور حاجی عبد الوہا صاحب کا بل کلنٹر سے ڈھائی گھنٹے کی خفیہ ملاقات ہم کو اور آپ کو کیا ابھی ہمارے حضرت الاستاذ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اسرائیل میں صرف دو لوگوں کی اجازت تبلیغیوں کو اور قادیانیوں کو کیا مطلب ہے اس کا ان کو باقاعدہ پیسے کی ریل فیل ہو رہی اسی بات کی وجہ سے ہم کو اور آپ کو خفیہ ذرائع سے وہ اطلاع نہیں مل رہی ہے لیکن ہو تو رہا ہے نا سب کچھ تو اس لیے آپ غور کیجئے اور مولانا صاحب صاحب کو سمجھانے کی کوشش نہ کیجئے مفتی سعید صاحب نے بہت دبے الفاظ میں ابھی کانپور کے سوال کے جواب میں جو لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رائے پور آتے تھے جماعت میں نکلنے کے بعد ایک مرکز بناتے تھے دیوبند آتے تھے تو آج کل کے بھی امیر کو اور ذمہ دار جماعت کو یہ چاہیے کہ وہ بھی علماء سے ربط رکھے دیوبند آئے لیکن اتنے دبی الفاظ میں وہ بات کہی ہے انہوں نے ایسا لگا ہے جسے ان کا گلا دبا ہوا ہے یا قلم کسی نے پکڑا ہوا ہے اور وہ بات کھل کر کے نہیں لکھ پا رہے ہیں کہ مولوی صاحب تمہاری غرض ہو سو گھے کی تو دیوبند کے دارالفتہ سے تعلق باقی رکھو یہاں سے جو فتوا جائے گا وہ معتبر مانا جائے گا تمہارے مرکز سے جو فتوا جائے گا وہ مرکز سے فتوا جو جائے گا وہ مانا نہیں جائے گا اس لیے کہ تم نہ مفتی ہو نہ شیخ الحدیث ہو اور نہ صدر مفتی ہو اور نہ تم کو وہ حیثیت حاصل ہے جسے مولانا طاہر صاحب نے بیان فرمایا کٹیہار میں کہ مولانا صاحب کو جماعت والے کہیں نبی پیغمبر رسول کچھ بھی بنا دے ہمارے ساتھ ہمارے سامنے وہ کیا ہیں ان کو بھی جانتا ہوں ان کے باپ کو بھی جانتا ہوں مولانا طاہر صاحب نے ان کے الفاظ یہی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آج جماعتیوں نے مولانا الیاس کو الہامی نبی بنایا اور اب ان کے بعد مولانا یوسف کو مولانا فاض کو الہامی نبی کا درجہ دے دیا زبان سے تو نہیں کہہ رہے لیکن بہرحال باتیں ان کی اسی طرح چل رہی میرے دوستو اب اس بات کی فکر چھوڑیے جیسے حضرت گنگوہی نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے اسلام قیام میں خود حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں لگے ہوئے تھے لیکن حضرت نے فتویٰ دیا حالانکہ حتیٰ کی ان کے شیخ بھی اس میں شریک ہوا کرتے تھے کوئی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ سلام قیام بدات ہے اور یہ اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے یہ ہم جب فتویٰ دیں گے تو یہ عوام سے مقابلہ نہیں ہے یہ پوری جماعت کے اکابل اور ان کے ذمہ داروں سے یہ بات ہماری ٹکرائے گی عوام سے تھوڑی ٹکرا رہی ہے جو ہم کو مد مقابل سمجھا جا رہا ہے عوام کا اس فتوے اور اس بات کو کہنے کے بعد یہ بات تو مرکز تک جائے گی اور پھر جب علماء کا ایک مجمع یہ بات کہے گا تو دیوبند بھی یہ سوچے گا آج دیوبند ابھی دبا ہوا ہے کچھ وہ چاہ رہا ہے کہ علما کی باتیں آئیں تو میں بھی کچھ ہم ہماری بھی ہمت ہو ابھی وہاں ہم موجود ہے جو حضرات مفتی صحیح صاحب نکیریں کرتے تھے سورہ نے ان کو منع کر دیا اب نکیر نہیں کرتے مفتی جی غلوف الدین میں مولانا فیب اللہ خان صاحب کی تصنیف ہے دامد برکاتون کی غلوف الدین میں حضرت مفتی سعید صاحب نے تقریر لکھی اور اس میں لکھا کہ یہ بات تو ہم کو خواب کے سامنے رکھنی چاہیے لیکن بات اب دائرے سے آگے بڑھ چکی ہے اب یہ بات عوام تک آ گئی ہے اور ہر تبلیغی جماعت کا آدمی انا انا والا غیری سمجھنے لگا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے چنانچہ یہی بات ہے کہ دیوبند کا شیخ الحدیث کی کوئی حیثیت نہیں لیکن حاجی عبد الوہاب جو جماعت کا امیر ہے اس کی بڑی حیثیت ہو گئی ہے یہ عالم دین جو ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے کیا دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مفتی اور اس کے محتمین حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب ان کے برابر یہ جاہل لوگ یہ پہنچ سکتے ہیں اور مفتی سعید صاحب کے مرتبے کے برابر یہ ہو سکتے ہیں ملی صاحب صاحب لیکن حکم چل رہا ہے آڈر چل رہا ہے دیوبند کا فتویٰ تو کہا جاتا ہے کہ فتویٰ چل رہا ہے لیکن فتویٰ تو کچھ نہیں چل رہا ہے یہ آڈر سب ابھی ایک فتویٰ بلند فیل سے ایک قاسمی صاحب نے مولانا احمد صاحب قاسمی نے پوچھا دیوبند سے اور اس میں نام نہیں ظاہر کیا اور فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ ہے امیر صاحب نے یہ بیان کیا اگر ایسا کوئی بیان کرے تو بتائیے کیا حکم ہے تو انہوں نے فرمایا مفتی حبیب الرحمان صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ایسا کہنے یہ گمراہی کی بات ہے اور امیر مذکور نے جو بات کہی اس کی قطان گنجائش نہیں کیونکہ ان کے کلام میں تعویل کی جا سکتی ہے اس لیے ہم کفر کا فتوا نہیں دیتے لیکن یہ سخت گمراہی کی بات ہے امیر مذکور کو چاہیے کہ سخت توبہ کریں اور آئندہ ہرگز ہرگز ایسی بات کہنے سے اجتناب کریں تو اس سے اجتناب کریں ہر حال میں اور نیچے بعد میں جب وہ فتوا آیا تو اس نے نیچے نام نوٹ لگا دیا کسی نے کہ یہ بیان جو ہے یہ مولانا صاحب صاحب کا بیان اب صاحب وہ جو پھیلا تو وہ ہلچل مچی اور مرکز تک وہ آواز سنی گئی اور پھر وہاں سے دباؤ پڑا اور کیا ہوا بہت ساری باتیں ہوئیں وہ جی موجرات دعوت کے ساتھ خاص اور اور یہ اور مجھ اور بھی بہت سی باتیں ہیں ان کی گمراہی کی باتیں مولانا صاحب صاحب کو تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اتنا اتنے بڑے گمراہ ہیں میں عزت و میں قادر نہیں ہوں ان کے لیے عزت و احترام سے نام لینے کے لیے میں اصل میں کیا بتاؤں وہ ایسی باتیں میرے سامنے آئی ہوئی ہیں کہ میں اب اس بات پر نہیں قادر ہوں کہ میں کہ حضرت مولانا صاحب صاحب کہنے کا میں بالکل نہ حق نہ اس کے حق میں ہوں اور نہ میری زبان سے یہ بات نکلی نکلتی ہے میں مولی صاحب سے زیادہ ان کو لقب دینے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہوں اس آدمی کی اتنی حیثیت بالکل نہیں ہے کہ وہ علماء دیوبند اور مفتیان دیوبند کے مقابلے میں کوئی آڈر جاری کرے اور یا اس کی کوئی بات کہے اور ہم اس پر عمل کریں لیکن آج ظاہر یہی کر رہے ہیں کہ صاحب صاحب کا بیان جاتا ہے تو وہ نبی کا بیان جیسے ہوتا ہے ان کے لیے لیکن دیوبند کا فتویٰ آ رہا ہے کہ عورتوں کی جماعت تبلیغی جماعت یہ جائز نہیں ہے یہ نہ مولی صاحب اس پر ماننے کے لیے تیار اور اور نہ جماعت کے تمام افراد اس کو ماننے کے لیے تیار اور ہمارے محترم شخصیت نے بتایا مولانا انعام الحسن صاحب کا واقعہ کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک حضرت مولانا احسان اللہ صاحب مدینہ میں رہتے ہیں وایا اور کیا کیا واقعات ہوئے سب اور وہاں گئے تو پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے عورتوں کی جماعت کے بارے میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہمارے یہاں مرکز سے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے نہ یہاں سے کوئی حوصلہ افزائی کی جاتی لوگ اپنے اپنے طور پر کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں اپنے پیر کے ساتھ نیچے اتر کر کے آیا دیکھا کیا کہ وہ عورت عورتوں کی تبلیغی جماعت مرکز میں آئی ہوئی تو میں نے اپنے پیر سے عید کیا سے کی حضرت ابھی تو مولانا انعام الحسن صاحب فرما رہے تھے کہ وہ یہاں مرکز سے کوئی انتظام نہیں مرکز میں ہی جماعت آ کے بیٹھی ہوئی ہے مولانا چھوڑیے مت کہیے وہاں صاحب صاحب دیا بھی کا واقعہ انہوں نے میں نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے اس کو تو یہ حالات جو ہیں یہ اب اوپر سے گڑبڑی آ رہی ہے بس آپ ان کو سمجھیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور اس کو وداعت کہنے میں تعمل کرنا اس وقت ایک فتنے کو بڑھاوا دینا ہے میرے دوست فتنے کو بڑھاوا دینا ہے یہ فتنہ بڑھ چکا ہے آپ کے سر سے پانی اوپر جا چکا ہے اور کسی کوئی مولوی ایسا ہو جو بتا دیجیے کہ ان کے سازشوں سے بچا ہوا ہو آپ اور ہم اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں ان کا اقتدار نہیں ہے جہاں ان کا اقتدار ہے خدا کی قسم کسی مولوی کو یہ جینے نہیں دے رہے ہیں جو مولوی درس قرآن دے رہا ہے جو مولوی درس حدیث دے رہا ہے اس کو یہ لوگ جینے نہیں دینا چاہتے اور کتنا ابھی میرے موبائل میں بھی ایک جگہ سے آیا کہ مولانا کیا بتاؤں میرا نام ظاہر نہ کریے گا میں نے ایک دفعہ اسی بات کہی تو ایک نے کہا کہ خوبیوں کو دیکھو خامیوں کو نہ دیکھو تو میں نے جواب دیا کہ محدثین نے جو لکھا کہ فلاں کذاب ہے فلاں سیاہ ہے فلاں جھوٹا ہے اور اس کی بات حدیث میں نہیں چلے گی تو ان کو بھی ان کو بھی خوبیاں دیکھو ان کی خامیاں نہ دیکھو تو کہا میرے ایک دوست سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ اپنی زبان بند رکھیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے یہ دھمکی دیا اور جو جو لوگ یہ آواز لگا رہے ہیں میں کس کا کس کا واقعہ آپ کو بتاؤں صاحب رحیم صاحب دہلی سے ہم لوگ ہم مولانا عمر صاحب وغیرہ جا کے خود ملے ایک دم بوڑھے ہو گئے تو ڈال ہی ایک دم کالی دیکھ کے میں حیران تھا میں نے کہا یہ تو جوان آدمی لیکن بعد میں پتا چلا یہ خطاب لگائے ہوئے ملنے کی اجازت نہیں دکھی گئی ہم لوگوں نے جا کے خادم سے صاحب جا کے کہہ دو ہم لوگ وہ آپ کی کتاب آپ نے پڑھی ہے ملاقات کے لیے دونوں کہ جی نہیں کہ میں مل نہیں سکتا ملاقات نہیں کروں گا تو ہم لوگوں نے سمجھا بات کیا ہے کیوں انکار کر دیا تو یہ سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت کا نام جو لے لیا تو ہم لوگوں نے پھر کہلایا قادم سے کہہ دیجیے ہم لوگ جماعت کے مخالفین میں ہیں اور ہمارے استاد نے بھی ایک کتاب لکھی ہے حضرت کی کتاب پڑھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے تو اب جب وہ بات گئی تو حضرت نے اجازت دی صاحب الرحیم صاحب دل میں چالیس سال مرکز میں رہے ہیں اور چالیس سال مرکز میں رہنے کے بعد جب انہوں نے آواز اٹھائی ہے تو ان کو زہر دیا گیا قتل تک کرنے کی دھمکی دی گئی اور اسی طرح بہت سے واقعات مولانا تاہی صاحب بتاتے ہیں اس وقت میں اپنے زبان پر وہ باتیں نہیں کہ قتل کیا گیا ہے اور مرکز میں قتل ہوا ہے معصوم بچے کا قتل ہوا ہے کیا کیا واقعات میں آپ کے سامنے دہرا ہوں یہ باتیں کھولنے کی نہیں اب لوگ آپ دلیل پوچھیں گے کہ اس کی شہادت کیا ہے دلیل کیا ہے وہ واقعات جو مجھے معلوم ہے اب وہ الحمدللہ وہ بڑے یقینی اور بالکل سچی باتیں ہیں لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے میڈیا میں لانے سے خبروں میں ابھی دیکھیے توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور دلی مرکز میں اور مولانا زہیر صاحب کے خلاف مولانا سعد صاحب نے یہ کارروائی کروائی ہے دو مولوی ہیں میوات کے جو مولانا انعام الحسن صاحب کے ہم نوا ہیں مولوی ہیں جو مولانا سعد صاحب کے تھرو ہیں اور ان کا گنڈے ہیں ان کے ساتھ میں اور یہ جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں وہ تو صاحب علم لوگوں کا مجمع ہے مولانا انعام الحسن صاحب کے متقدین کا وہ بیچارے یہ سب کام میں نہیں رہتے زیادہ مار پیٹ میں لیکن ان کی پارٹی جو ہے تو اب یہی ہو رہا ہے کہ وہ طاقت کے بل پر زور کے قوت کے بل پر علماء کو ان کے ساتھ جو ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں اور موقع مل رہا ہے تو قتل بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کہاں کس خیال میں خواب میں بیٹھے ہیں کہ جماعت بڑا اچھا کام ہے ابھی ان سے مل کر بات کرنی چاہیے اب اس کا موقع نکل گیا حضرت اب جی یہ فرماتے ہیں یہاں ایک سوال ہے کہ جماعت کا غلو جماعت کے بڑوں کو سمجھانا چاہیے اس کو پبلک کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے مفتی صحیح صاحب لکھ رہے ہیں تقریر غلوف الدین کی نامی کتاب پر اس کا جواب یہ ہے کہ پانی سر سے گزر گیا ہے اب جماعت کے عوام و خواص انا انا ولا غیری میں مبتلا ہو گئے ہیں بس جب بات خواص تک محدود نہیں رہی تو قضیہ عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے شاید اتر جائے لوگوں کے دل میں مصنف کی بات اور درد پناہ کا مداوع ہو جائے وسلام کتب سعید احمد غسل اللہ پالن پوری بہرحال میں اپنی باتیں بس انہیں باتوں پر ختم کرتا ہوں کہ جماعت عورتوں کی بھی اس کی بھی مخالفت سخت ہونی چاہیے مولویوں کو علماء کو اور اس جماعت کے بداد ہونے پر شرح صدر اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ حضرت فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد ہیں اور حضرت الاساط کی باتیں جیسے آپ نے سنی ابھی تو وہ کتابیں پڑھی الکلام البلی و النفیحہ غلوف الدین اور اسی طرح ابھی دیکھیے نظمے سے جو دو کتابیں شائع ہوئی ہیں مفتی زید صاحب نظوی استاد حدیث دارالعلوم نظوۃ العلماء ان کی بھی دونوں کتابیں منگا کے پڑھیے کارکنان تبلیغ کے لیے مولانا الیاس کی مفید ہدایات اور دوسری کتاب کہ اسباب و اسباب و اعمال اور تدبیر و توقل کا خرحی درجہ ان دیکھیے آپ دونوں کتابوں میں انہوں نے کیا لکھا مفتی صاحب نے صرف کا لفظ استعمال نہیں کیا باقی سب کچھ لکھ دیا انہوں نے تو وہ ہمارے استاد انیس سو اسی میں حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی تھی اس وقت سارا ساری دنیا ان کے خلاف تھی آج الحمدللہ ان کی آواز میں آواز مل رہی ہے لوگ اب آ رہے ہیں قریب اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں غلط کر رہے ہیں اور ان کی غلطیاں عوام علماء نہیں عوام بھی سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگ بھی اس کے آئینی شاہد ہیں اور واقعات بتاتے ہیں اب وقت نہیں ہے کہ میں ان واقعات کا ذکر کروں بہر کے میں اس بات پر میں آپ سب حضرات کو جمع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو صبح ہو کہ یہ بداتیں صحیح نہیں ہے تو اپنا صبح دور کر لے اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ کی روشنی میں وہ سمجھ لے اور خاص طور سے مولانا حمید صاحب کا جو سوال نامہ اور میرا جو جواب ہے توضیح الکلام کے نام سے اگر وہ ملے تو اس کو پڑھیے بہت آسان کر کے لکھا ہے اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اور اس پر آپ کو آنا پڑے گا اور آج ہمارے کہنے سے نہیں آئیں گے تو عوام آپ کو ادھر سب کر کے لے آئیں گے اس لیے کہ کبھی بھی جماعت کا آدمی عالم کو کبھی دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا رفتہ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے آئیے کسی مزید تقریب پہنچانے کے لیے دعوت دے ایک ایسے خطیب کو جو میدان خطابت کا پرانا کھلاڑی ہے جس نے اس پل پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے جہاں کثرت مطالعہ پر اپنے شب و روز قربان کیے تھے وہیں پر لب و لہجے کی تراش خراش اور انداز بیاں کو مؤثر بنانے پر کافی مشافی کی ہے اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا و مفتی ابو القاسم صاحب ناظم مدرسہ بشارت البرار بشارت البرار قصبہ کرسی ضلع بارہ بنکی ہے میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہے میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت پسند دیتا ہوں کہ کوئی ایسا آدمی تلاشو جو کر کے یہ دکھا دے کوئی ایسا آدمی تلاشو جو کر کے یہ دکھا دے پتھر کو موم کر دے یا اس شیشے کو دل بنا دے دس بجے آ جائیے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 لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا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 ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم وقال تعالى والذي بعث في الإنجيل رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير حضرات ماشاء اللہ مولانا اشعار صاحب کا بیان سن کے مولانا صدیق صاحب کا مولانا صاحب اور دیگر زرا سن کے بڑی خوشی ہوئی اور وقت کافی ہو ہی چکا ہے ماشاء اللہ باتیں بھی آ گئی ہیں اور ظاہر ہے زیادہ چھیڑنے سے تو بہت وقت چلا جائے گا دعا کریے مفید باتیں آ جائیں کون بات کہی جائے کون نہ کہی جائے کیونکہ صرف دو کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں سب تعلیمی تربیتی صلاح کام میں مدرسے خانقاہ میں خارجی طور سے اگر کوئی دلچسپی ہم کو ہے جی۔ اور کیفیت جو بھری ہوئی دل میں اسی جماعت کے متعلق ہے اور عجیب عجیب تحقیقات ہیں جی۔ اور عجیب عجیب معاملے ہیں جی۔ اور یہ نہیں کہ کوئی جذبات میں بہے گی یا کوئی تلخ تجربہ ہوا ہے یا کوئی دقت ڈالی ہے اس پر کوئی قدم اٹھایا ہے جیسے کہ معاشی صاحب نے فرمایا منفی رد عمل کے نتیجے میں کوئی عمل کیا ہو ایسا نہیں اور ہمارا معاملہ یہ بھی ہے ہم قدم جلدی اٹھاتے نہیں ہیں اور اٹھاتے تو پیچھے نہیں ہوتے کیونکہ سوچتے ہیں پہلے اور سوچتے رہتے ہیں کہ صحیح قدم ہے تو اٹھاتے ہیں غلط ہوتا ہے تو کھا جاتے ہیں اور قدم اٹھ بھی جائے اور غلطی ثابت ہو جائے تو مان بھی لیتے ہیں اور پھر اپنے پر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں تو عجیب معاملہ ہوا کہ حالانکہ شروع میں ہماری پڑھائی بھی چھٹی تبلیغی جماعت سے واپس تجیز ہوئے تھے اس لیے ہم لائن سے واپس واقف بھی ہیں اور ماضی کا یاد بھی رکھتے کیفیت بھی باتیں بھی لوگوں کی حالات بھی کیا نتیجہ کو یہ واقف نہیں جماعت سے ایسا نہیں میں لگ بھی چکے ہیں اور بہت جوش خروش کے ساتھ خبر کی کرسی میں کہہ لیجیے دماغ کا کام ہی نہیں تھا باقاعدہ لوگوں کو نے جوڑا اور کیا کیا کیا مدرسہ چھوڑا دلی جانے لگے پڑھنے کے لیے یہ سب باتیں ہیں اور عجیب عجیب تجربات کی باتیں ہوئی اب سمجھنے کی چیز یہ ہے سب سے زیادہ مخالفت کر رہے ہیں اور الگ اعلان جو فون آتا ہے پوچھتے سب سے کیا رہے پوچھا کہ تبلیغ والے جا رہے ہیں ہم پوچھا کیوں جا رہے سیکھنے جا رہے ہو یا سکھانے جا رہے ہو یا تبلیغ کرنے جا رہے ہو اگر سیکھنے جانا ہے تو کس سے سیکھیں گے علماء سے سیکھو جا کے سکھانے جا رہے ہو تو نبوی تبلیغ کا طریقہ یا مان والو اپنے کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے جاؤ پھر وہاں بھی رشید ربین تو سیکھنے جا رہے ہو سکھانے سے لیے روک دیتا ہوں میں بالکل روک دیتا ہوں براقت ہوتے پیش اس اور تین سال پہلے یہ جس سال ولی کی آگے میں تبلیغ شائع ہوئی شہری ہمارے تقریباً پندرہ بیس صفحات لکھی اسی سال ہم نے بھی لکھا ہے لیکن اس میں بداد ہم نے نہیں کہا ہے اب شائع بھی نہیں کیا لوگ سناتے رہے پھر معلوم ہوا مفتی سلمان صاحب ان سے معلوم ہے کتاب شاعری اور تبدیل تو معلوم کرتا تھا بیڈی دستیاب نہیں وہاں مجاہد صاحب جب ان پڑھ رہے تھے ان سے ملی جلسے کا موقع کتاب کتابیں دن بھر میں آج کو حال میں لے رہا لگ رہا کوئی عجیب کتاب چیز مل گئی تو میں نے اس کی فہرست پھر دیکھ لی تو دل فیتا ہو گیا سمجھانا ضروری ہے کیونکہ لوگ اس کو سفری لے رہے ہیں اب قدم ہمارا کہا تو خیال غور کریں گے تم دیکھا کہ بزاعت قائم کرنے کے لیے یہ بحث وہ بحث وہ بحث تو سوال آیا یہ تو ناکام محنت ہو جائے گی یہ تو ناکام محنت بلاب کیسے ہو جائے گا اور اس نے علمی بحث کو سخت کلامی نہیں کی تم نے کہا مفید مذہب میں حاصل نہیں ہونا کچھ کہا جاتا یہ کہا جاتا وہ کہا جاتا تو خوشی ہوتی جیسے ہم نے بہت خوشی میں لکھا ہے سہیلی میں بہت موتی رہا تھا الحمد للہ اب شاعری میں ترقی بہت کرتے ہیں اسی الجھ جاتے ہیں بہت زیادہ زیادہ اہمیت نہیں ہوئی سناتے رہے اسکول لوگ احساب کے جو لوگ تھے ہمارے رمضان میں وقت لگانے ان کو سناتے رہے لیکن ایک طالب علم پڑھتے تھے عربی کتابیں ہم سے وہ میں چلے گئے مرکز جماعت کا ہی جو امیر جماعت ہے وہ صاحب بھی اسی کے ان کا بھتیجا ہمارے پڑھنے آ رہا تھا وہاں کتابیں لکھائی ہے کتاب ملی کیا تبدیلی کام ضروری ہے پھول آئے اس میں آئے احتسام صاحب کی عبادت دکھائی انہوں نے کہا تھا قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے نہ مجھے ثانی رحمۃ اللہ کے مطابق ہے نہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے مطابق کام جو ہو رہا ہے یہ غلط چیز دین کے نام سے شاہ ہو گئی ہے یہی امت میں سب آفات بڑی یاد ہے سبق کہاں نے سوچا حج سمایا گیا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اول خلیفہ کو اپنے شہر سے کتنی محبت ہوتی ہے جس راستے سے گزر چکے غور کریں جسے فائل ملا ہو اور پھر نسبتی بھائی ہیں معیار صاحب رحمۃ اللہ کو بانوئی ہیں سالے نسبتی بھائی اور بروئی کا تعلق یہ خود قریبی یہاں غداری کا کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کوئی راز کی بات ضرور ہے جی۔ یہ کچھ ضرور دیکھا ہے اور ہم لوگوں کو بہت کچھ دیکھ چکے ہیں یہ کوئی اطلاع تھا یہ تو ورنہ شہر کا کام نہیں اتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تب اہمیت آئی اس کتاب کی تب پڑھنا شروع کیا ہم جائزے کے طور پر کہ کیا صحیح لکھا ہے کیا غلط اور جب ہم نے پڑھنا شروع کیا برائے ساتھ دیا تو وہی سمجھو حساب سے جداب اور یہ بھی جان لیا یہ اب جداب کا ہونا اب جانے ہم لوگ لیکن سینہ بسینہ ان میں منتقل ہے معاملہ کیونکہ جب ہم لوگ سبھی لگے لگے ہوئے تھے مدد سے پڑھائی چھوٹ گئی مولانا سجاد صاحب کے ہاں لگے غیر مسلموں کا ہندوؤں میں کام کرنے جا رہے ہیں بیان کرنے جا رہے ہیں تقریر کرنے جا رہے ہیں جو مل اس کو تقریر بیان سنانا حالانکہ بہت سی پیدا تھی وہاں بھی پھر کیا کہتے ہیں شاہ رسول صاحب کی تعلیم مل گئی وسیط الحسان تو کبرو اور وفاق کی بحث اس سے عجیب ہو گیا تعلق پھر محمد اللہ سے تعلق کیا تھانوی کی کتابیں مطالعے کی تو سب واضح بالکل واضح ہو گیا تھانوی رحمۃ اللہ کی کتابیں مزید باقی رہیں گی جی شک صحیح تو یہ سب معاملہ کیا اب اس کے بعد وہ سننا کہنے جڑے تو لوگوں کو گھر تعلیم اور بالغان کے سے لوگوں کو ترغیب دی جائے عام تبدیل کیا ہے خاص تبدیل کیا ہے اس کے حدود دائرے کتاب کی آسان تبدیل بھی کی اس کو پڑھا تو گھر میں کام شروع کیا تعلیم کرنا اور مہینے میں آرام سکھانا نماز سکھانا اب تبلیغ والے مشہور تفریح ہم کو یہ کہتے ہیں تبلیغ و ہے یہ کہتے ہیں فضل عمل ہے ہم لوگ دفاع کریں ایسا نہیں کہتے ہم لیکن یہ لوگ پہلے اڑانا شروع اب یہ کے تحقیق کے پہلے اڑانا کیوں شروع کو معلوم ہو چکا ہے ہو چکا ہے سینہ بسینہ منتقل کرتے ہیں جب یہ کتاب الکلام گئی ہم نے پڑھی صحیح بات ہے بالکل بات مشہور متاثر بالکل صحیح بات تو اس طرف جوش آ رہا تھا کہ بات عام ہو اور دوسری طرف دعا نکلے ہیں اللہ بابو صاحب کے لیے بہت کام کر گیا واقعی کہ ان ملاقات کی جائے اس حساب سے سے اتنا بڑا کام اللہ نے لے لیا ان سے پھر اسی دوران کتابت کا ہم کو شوق ہوا تو ہمارے لائبریری صاحب رہے جو ہے کہ مشق کرنا شروع کیا کیا مشق کریں تو کتاب نکالی اس میں مضمون نکالا کبھی یہاں کا فتوا اسے شائع کیا وہ سوچا ہو گیا پھر فوٹو کاپی کرا اس کو لگا دیا پھر لگانے اور بانٹنا شروع کیا پھر تو ہوتے ہوتے چھ صفحہ چھ صفحے مضمون تیار ہو گئے تم نے کہا وہ صحیح بات ہے تو ماننا چاہیے غلط بات ہے غلط کریں دلیل کے ساتھ سب میں نے نزوا بھیجا وہ بڑے بڑے علماء کے پاس چھ میں سب دیون کو ساؤتھ میں پہنچا بھیجا اور یہ ہوا مخالفت سب کریں گے یہ ہوا سب پیس دیں گے لیکن میں کہا کچھ بھی ہو علماء کے بعد کو کہتے ہیں ہاں غلط ہے سب غلط ہے اور بات کو ہمیں لڑکی چلے ہوتی ہے چاہے مر جائے چاہے شہری ہماری چلی جائے خانخواہ چلی جائے چاہے شہید ہو جائے اور چاہے وہ مدرس چلے جائیں جب ہر بات ہے تو کہنا چاہیے اور وہ سب طوفان ہوا تین چار پانچ پانچ مہینے تک وہ خون پہ جاری چلو وہ پہنچ باتیں اور کیا کیا کوئی لمبی تفصیل ہے ملاقات آپ کریں تو ان شاء اللہ بہت اچھی باتیں ملیں گی تو بات مواصدی صاحب فرمائی غلطی کہاں پہ یہ سمجھ کی شروع ہی سے غلطی اب مضمون لکھ رہا تھا کہ میں بہت غلطیاں رہ جاتی ہیں غلطیاں لیکن ایک ایسا مضمون اس میں سمجھ تبلیغی جماعت ایسی ٹیڑھی کھیر ہے کہ جو بھی عالم بزرگ اس کی تعریف و موافقت کرتا ہے یہ کوئی ہم اس لیے مضمون کاری کر رہا ہوں ایسا نہیں ہم کتابیں منگوا رہا ہوں جنہوں نے تعریف میں لکھی تبلیغ جماعت کی وہ بھی منگا رہا ہوں اور آپ لوگ بھی منگوا لیں تاکہ سہارت رہے جو بھی بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے تاریخ میں ان کے لوگوں نے لکھی وہ بھی منگوا رہا ہوں جو میں مخالفت میں بزرگوں نے اپنے بزرگوں نے لکھی علماء نے وہ بھی منگا رہا ہوں ان کو تحقیقی لگا کے دیکھ رہا ہوں صحیح بات اس کو ماننا ہے زبردستی کو سوچنا تھوڑا لیکن تو بھائی صاف واضح ہے تو عادی موجود ہے اور عدیل اربا موجود ہے اس کی روشنی میں جائزہ لیا ہے سکتا کوئی انہوں نے کہ ہم نہیں جائزہ لے سکتے ہیں صحیح وہ نہیں کہ ہم زبردستی سونپنے کی ہے ایسا نہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے بدعات اگر سمجھ لیا ہے تو ہم بدعات سے کچھ کہنا ضرورت نہیں ہمیں تو آرام دینا ہر بھی کہہ دیتا ہوں اور اتنا ڈر تھا کہ ہر بھی سے اس کی تحریر نہ ہو جائے ہمارے خلاف اور پتہ نہیں کیا کیا معاملہ میں کبھی صحیح ہم بھی لکھیں گے اب اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں بعد میں صاحب کا تم سے محمد صاحب سے رابطہ ہوا اس مدت کے بعد کوئی ساتھ دینے والا ہم کر لیا نجوا اٹھے گا اس کی فلاں جی، صحیح بات ہے نے اقبال مانے اور لکھے گا عورت آپ صلاحیت تو نہیں ہے کتابیں تو موجود ہیں اللہ کا شکر ہے اس کو تیاری کر سکتے ہیں اس کی یہ نہیں اس سب سے تیار گئے کہ وہ مارکا لیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کر دی تبلیغی جماعت ایسی ٹیڑھی کی ہے جو بھی عالم بزرگ اس کی تعریف و موافقت کرتا ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے حالانکہ ایسے آپ دیکھیں گے تو ان کا علم و تقوا مسلم ہے سکویہ الحمع پانی کرتے جی، ہیں جی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی الرحم حسن صاحب غنگوی رحمۃ اللہ علیہ ملیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شخصیت صاحب جماعت آپ کی جیسے آپ انسائی کو تقوی مسلم لیکن آپ یہ تصور کر لیں ہمارے بارے میں کسی بزرگ کے بارے میں کہ معصوم ہے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے تو آپ اپنے ایمان خود تجدید کریں معصوم کا عقیدہ ہے پیغمبر کے بارے میں اور یہ تصور کریں عالم بزرگ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے یہ بھی غلط ہے ہم یہودیوں کے ارے کار بن سکتے ہیں کوئی بزرگ بھی بن سکتا ہے منافق کا آرے کار بن سکتا ہے نہ جاننے میں ایک سیدھا طبقہ ہوتا ہے نرم دل اور دلچ ہوتا ہے نجات ہوتے ہیں دیکھیے وہ آپ کے عشق میں مستہ رضی اللہ عنہ عنہ حسان رضی اللہ کا عادی شامل ہو گئے مناسب تو اس میں نہیں ہو گئے تو ان سے آپ کو خود افغان ہو سکتا ہے بزرگ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ان کی برابری بدری شادی ہونے کی وجہ سے ان کی برابری ہوئی اور وہ کیا کہتے ہیں محفوظ ہیں اللہ کی طرف سے رضوان بشارت ہے ان کا رضی اللہ اور رضوان کو اس کو ترقی نہیں کر سکتا ہے اب ظاہر صحابہ کا جو معاملہ ہے مناسبی کے معاملے قرآن سے بتا دیے آتے تھے تو بزرگ اور یہ اللہ کو استعمال کرنے کو بند نہیں کیا معاملہ رہا اس کی تحریر کرو گے تو رو گے حالانکہ ایسے آپ دیکھیں گے تو ان کا علم تقوا مسلم ہے لیکن جب تبلیغی جماعت کی تعریف موافقت پر تقریر یا تحریر لکھیں گے تو علم دین ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے بڑے سے بڑے عالم بزرگ کی تاریخ تصدیقات کا آپ تحقیقی علمی جائزہ لے سکتے ہیں جو آپ کو ملا مل گیا یہ بات کہاں جا رہی ہے حالات کیا ہیں ان کی اصول اربا کیا ہیں عزیل اربا کیا ہیں آپ اس کی روشنی سے جائزہ لیں گے تو آپ روئیں گے آپ اس نظریے سے مطالعہ کر کے دیکھیں حیرت کی انتہا نہ رہے گی اور تو تعصب ہوگا کہ ان لوگوں کی تحریریں ہیں یہ مجھے کہاں چلا گیا یہاں بڑے سے بڑے کا معاملہ ان چھوٹوں کو نہیں کر رہا ہوگا چھوٹوں سے غلطی ہے یہ ظاہر لوگ غلطی کر رہے ہیں صاحب تشریف لا کے ہمارے غلطے میں اسے بہت سی باتیں بتائی ہیں تو تحریر آنا چاہیے اور اکابل پہنچ جانا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغلوب الحال بزرگ ہیں وہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں بزرگ مانتے ہیں لیکن مغلوب الحال بزرگ مغلوب الحال بزرگ تھے جگہ جگہ ان کے ملفوظات تقریرات میں یہ بات آیا ہے ملفوظ مغلوب الحالی کا تذکرہ شیخ الحدیث حضرت معاہ زکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آدمی میں تحریر فرمایا ہے حضرت معاہ عاشق ویتی صاحب نے بھی ان کو سمجھایا تھا آپ بی موجود ہیں حضرت مولانا مدنی علی رحمۃ اللہ نے سمجھایا تھا کہ وہ تھانوی رحمۃ اللہ نے خطرہ ظاہر کیا تھا لیکن حضرت معیاد صاحب رحمۃ اللہ نے مانے نہیں اس کو جاری کر دیا تو بانی مبانی کا اثر ضرور چلتا ہے اس کی دلیل نکلی تھی بانی وانی کا اثر چلتا ہے تو ابھی جگہ سے گزری مشرا شریف میں کہ جب عالم کی پشت سے اولاد عالم کو نکالا گیا اور اہم نصاب کیا گیا تو عالم اسلام کو اوپر کیا گیا دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک شخص نگاہ پڑی جن کے آنکھیں آپ کو بول رہی اس سے معلوم ہوئی چاہے کون ہے کہا ہے داؤد علی السلام چاہے عمر کتنی ہے چالیس یا سات کام کو پتا اجتماع ہو رہا ہے شاید میں کتنی ہے تو کہا اللہ میری عمر کے چالیس چالیس سال ان کو دے دیجیے کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہو گئی سوائے چالیس کے چالیس میں تو بالکل ہوتا ہے وقت آ گیا وقت آپ گیا میری چالیس سال باقی نہیں کہا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیا تھا دیے ہم نے انکار کیا کیونکہ آدم بھی انکار کرتا ہے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو آدم سے ابن آدم سے بھول ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے لفظ سے آدم سے لفظ ہوتی ہے لیکن یہاں تنقید نہیں ہوئی تخلیق کا مقصد بھی عرب اللہ وسلم وسلم علیہ اللہ یہاں پیغمبر پر کوئی بہادی بیان کرنا نازک کام ہے بہت نازک کام ہے اس طرح کی حدیث بیان کرنا اور عام جاہلوں کو بیان کا وہ کر دیا جائے ہر عالم کا بیان کے بس کا کام نہیں ہر حدیث بیان کرنا ہر موضوع موضوع بیان کرنا بہت نازک کام ہے دین کا کام کرنا اور وہ دین کا نازک کام جو اللہ کے سکون کر دیا جائے جو عالم حسم کرنا آسان کام نہیں تو کیا حل ہوگا تو بانی بانی کا اثر ضرور چلتا ہے وہی مغلوب الحالی آج تک اس جماعت میں لگے ہوئے لوگوں میں چلی آ رہی ہے نہ ان کے چھوٹے نہ ان کے بڑے بے اصولیوں کی مغلوب حالی بے اصولیوں کو ماننے کو ماننے کو تیار نہیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک حال غالب تھا کہ کام اس کام سے سب وابستہ ہو جائے اس کا ختم کو کہہ رہے ہیں صاحب سے صاحب نے بیان کیا حوالے سے کہ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ جایا کرتے تھے خان رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ جایا کرتے تھے باری باری تو کہا ایک مرتبہ کوئی کے نام بدلیا تھا وہ پہنچے ہوئے تھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط ختم ہو جائے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا حضرت اس میں یہی تھا حضرت کیا کریں سب لوگ اس میں لگ نہیں رہے ہیں کام میں رحمۃ اللہ صاحب آدمی تو مخلص ہے لیکن دماغ میں یہ بس غالب بھری ہوئی ہے سنگ وابستہ ہو جائیں وہی حال ان کے میں ہے بس یہ لوگ سب پر یہ ناقص کام کو تھوپنا چاہتے ہیں اس, اس کے کے اصل خیال نظریات اعتقاد میں یہ بات جاگوزی ہو گئی ہے صرف یہ یہی صرف یہی مروجہ متفرہ نظام کا نجات کا ذریعہ ہے یہی طریقہ اصل کامیابی کا ضامن ہے جو اس سے ہے عطا گمراہ ہے بدین ہے چاہے عالم ہو بزرگ ہو چاہے جیسی ہی دینی خدمت کرتا ہو ان وہ ان کے کسی شمار میں نہیں ہے بریلوی کی کاٹ نہ کریں گے جماعت اسلامی کی کاٹ نہ کریں گے غیر مقلدین کی کاٹ نہ کریں گے اگر اہل حق علماء بزرگوں میں سے کوئی اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے عوامی سطح سے کام لینے لگے تو فوراً یہ لوگ منظم شکل سازش کے تحت اس کا بائیکاٹ شروع کر دیتے ہیں یہ ہم کو ایسا نہیں کہ ایسا کہیں کہیں کر دیتے ہیں یہ ہر جگہ کے تحقیقات ہیں جو پرچے آئے ہوئے ہم اپنے نیٹ میں ڈال دیے ہیں ہم نے فون نمبر بھی ڈالا ہے تو ہندوستان سے خبریں آ رہی تھی کہاں کا ماحول کا کیا تمام متاثر ہو رہے ہیں تاکہ عوامی سطح سے کسی سے کوئی کام نہ ہو جی۔ تاکہ عوامی سطح سے کسی سے کوئی کام نہ ہو بس یہ رنوڑا پیٹتے رہے کہ ہم ہم نے کام کیا ہے ہم ہی کام کر رہے ہیں میدان میں اہل حق میں سے کوئی دوسرا ان کے سوا نظر نہ آئے حد یہ ہو گئی امام حافظ عالم قاری کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں ان کو نہ تو کوئی کتاب پڑھنے کا حق حاصل ہے نہ تقریر کرنے کا حق حاصل ہے نہ کسی طرح سے عوامی سطح سے دین کی خدمت کرنے کا حق حاصل ہے یہ لوگ ہیں کون تین دن چلنا چار ماہ لگا کر شیخ المشاعت اللہ اللہ کو در بن بیٹھے ہیں نبیوں والا کام نبیوں والا کام کی رت لگا کر گویا جھوٹے نبی بن بیٹھے ہیں اب اگر کوئی ان کو ان کے کام کو نہ مانے مرتد کافر فاسد گمراہ ہو گیا اس کا بائیکاٹ کرنا ان کے دن میں فرض ہے باللہ حیرت تعجب ہے بہت بڑی تعداد علماء مشاہد کی ان کو شاباشی سلامی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں اس سے تو اور نڈر ہو جائیں گے اور بے جھجھک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ان حفاظت نے تو آپ لوگ آئے ہیں پہلی چیز کو سمجھنے کی چیز یہ ہے الکلام البنی پڑھیے شاعر رائے پڑھیے اس کو سمجھیے پہلے یہ بدعت ہے کہ نہیں دین کی پوری ایک شکل اختیار کر چکا ہے جیسے مروجہ وہ سلام قیام اور کیا بولتے ہیں اس کو محرم علاج اس وقت کیا تھا اور ہم پر ایسے سے دباؤ پڑے ہیں بس اللہ سے مدد نہ ہوگی تو اٹھل رہا تھا یہ کہنا یہی کہ آسان نہیں پکے ہو جانا سلیک ہم کو مطلب چار اگر پکے ہو گئے تو جو نئے آئے ہیں کام بن گیا ہم اکیلے کام ماشاء اللہ کر رہے ہیں کسی کے بل بوتے نہیں کوئی لگے جانے لگے ساتھ دے نہ دے لیکن بات پہنچا رہے ہیں الحمد للہ عوام میں ہو رہی بات ابھی معلوم ہوا شوق میں بتا رہے رہے تھے تھے بات کر مجھے زبردست چل رہی تھی جگہ جگہ سے لوگ بات اٹھا رہے ہیں تو ہم نے پرچے شائع کیے جان بوجھ کے شائع کیے بھی سخت کی ہیں وہ چاہے اس کو آپ اس کر سکتے ہیں کتاب سے جہاں سے لیا ہے ہم نے وہی حوالہ لے کے اپنے یہاں سے شائع کی کوئی نہیں کہ ہمارے یہاں سے شائع ہو وہی آپ شائع کریں اگر ہمت نہیں آپ پا رہے ہیں اپنے اندر سے تو وہی فتح سے آپ طے کریں اور اگر سب سے بہتر طریقہ تو یہ کہ طاقت بنانے کی بات ہے اسی پتے کتاب کا حوالہ لکھا ہوا ہے شاید زیادہ اپنا پتہ ڈال کے اپنا نمبر ڈال کے اس کو شائع کریں ہم اپنا مضمون بھی شائع کر سکتے تھے لیکن ہم نے سوچا یہ شخصیت کا بہانہ بنا کے مجموع کر دیں گے اس لیے پڑھوں ہی کی عبادت کو کریں پہلے نمبر پر راہ ہموار ہو اور اس میں ہم نے یہ بھی نہیں کوشش کی پہلے کہ علماء ہاں کہیں صحیح آتے لکھا ہم سمجھتا ہوں خاموش نہیں اس کی ضرورت نہ کریں ہم سمجھتا ہوں بہت غریبت ہمارے لیے اور بہت سے علماء بزرگ ہیں جن کو بھی پہنچایا ہم نے ان سے رائے بھی نہیں دی کہ کیا رائے ہے کہ رائے دیں گے معلوم ان کو مدرسہ پکڑیں جی تو اگر وہ خاموشی اختیار کے تب سے سمجھتا ہوں غنیمت معاملہ ہمارا ساتھی دے رہے ہیں یا سمجھو ہم غنیمت کے مخالفت نہ کریں ہماری مخالفت نہ ہاں۔ جی، جی۔ یہاں تک کہ بہت عجیب عجیب طریقے سے سمجھایا گیا پورا سائکار کا سمجھایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کوئی سادہ نہیں دے گا ابھی ایک بزرگ کا حال ہی انتقال ہوا ہے اس حساب سے ہم کو مانتا تھا باقاعدہ وہ ساگرد بھی رہے ہیں جماعت اسلامی نہیں ہے مٹ جا اور کوئی ساتھ نہیں دے گا دس بیس پچاس گورنر کا رسول مانگ رہے سنتا رہا ہوں اور اجازت خلافت کا بھی بتانے لگے بھائی یہ بتی وہ مشکل سے معاملہ ہوتا ہے یہ ہوتا وہ ہوتا ہے تو ہم عظیم معاملہ رجوع اللہ میں ضرور کرتا ہوں رجوع اللہ کی لیے اللہ سے گو لگائیے ان کے فریب ان کی مکاریوں کو سمجھنا آسان نہیں مثلا آپ نے کام شروع کیا اپنے علاقے میں وراثت میں لوگ کو تحریر کر رہے ہیں منکر کو نہیں کھیل رہے ہیں آپ نے شروع کیا ہاں۔ شراب خواب توبہ کرانا عوام میں مقبولیت ہونے لگی لوگ بھولنے لگے ابھی اپنے اصول چھوڑ دیں گے کیا اب وہی کام یہ اپنا سنبھالنے لگیں گے زور شور سے نمونے بنانے لگیں گے یعنی ہم تو کہتا ہوں یہ توبہ بھی کر لیں اور کہیں ہم سدھر گئے تب بھی ہم نہ مانیں گے تو دس سال میں گزر جائیں گے کیونکہ ان کی سیاحت اتنی خطرناک ہے وہی بھوک اپنا کر لیتے ہیں اور یہ معیار صاحب رحمۃ اللہ کے منصوبات میں بھی جی۔ ہے فلاں جگہ مولوی وراثت کے معاملے میں بہت کرتے ہیں وہاں جاتا ہوں تو آپ لوگ وراثت کا معاملہ چھیڑیں ان کو متاثر کر کے ان کو اپنے لانا ہے جی۔ کہ سب پہ محنت کرنا مزہ رحمۃ اللہ غلبہ تھا جی۔ اور ان کا ایک ایک فرد کا ہی غلبہ ہے ارے ہم بھی تبدیلی لگے تھے نہ اردو آتی نہ عربی آتی نہ فارسی آتی نہ فرائض نہیں یہ جو پڑھ رہا تھا ڈاکٹر قریشی کے حلق میں دوا لینے گئے ایک نظیرے کے والد صاحب ہیں کتنی بھی اداری ہماری اداری بھی نہیں میرا چودہ سال کی عمر ہوگی السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم کیا بات ٹھیک ہے صحیح ہاں آپ کا وقت لگا ہے پہلے لگے مدرسے پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا میرا سے لگ رہا ہے بڑا اندر سے گھرا گیا اندر یہ حکارت آئی بیوقوف ہے اور اس میں ایک حدیث بھی تھی کہ یہ کام کرے تو اللہ بغیر اس کو سکھائی نہیں دے گا تو یہی خیال تھا بغیر سکھائی علم آئے گا نبیوں والا کام بھی کہہ رہے ہیں تو بغیر سکھائی علم آئے گا تو عجیب عجیب معاملے ہیں کو جی۔ سمجھنا آسان نہیں دیکھیے ایک وقت ہم تصویہ اور تصور اصلاح کا معاملہ شروع کیا اس کو دیکھا غلبہ ہونے لگا ان کی تعداد کم ہونے لگی بس فوراً تفسیہ اور اصلاح کا غلبہ شروع کر دیا لوگوں کے ہمارے پاس بہت سے آئے ہمارے والے لوگ کیا بات چند دن اپنی اپنی روی نہیں اختیار کی اسی طرح مٹر بھی سب جاتے ہیں بیس آگے غائب ہو گئے ہدیہ لینے لگے اصلاح کرنے لگے ماشاء اللہ ہم نرم پڑ گئے نرم پڑے میرا مقصد حاصل ہو گیا ہم نرم نہیں پڑے نکلوا گئے ان کو ہم ہم سے مرید نہیں ہوگا ہم کو مرید کرنے آئے جنہیں اتنا ہر بات ہر مشائق کے ہم نے دیکھا ہے ان کے باقاعدہ فروغ ہے ہمارے یہاں بھی داخل ہوئے اور ابھی ہم کہہ نہیں سکتا ہوں کہ ہاں داخل ہے کہ نہیں داخل ہے جی جی سمجھنے کی ضرورت ہے وہی خادم بن جائیں گے ان کی مخالفت بھی کریں گے پھر بعد میں آگے چل کر پتہ چلے گا وہ کر ادھر چلے گئے توڑنے تیسرے بارے میں ہے جو کا ایک طبقہ کہتا ہے جو جس پر مسلمان ہی رہے ہیں اس پر پوری مان لیا ہو شروع دن میں پھر بعد میں آخر میں اس سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ لوگ جو روزے ہوتے ہیں واپس آ جائیں مسلمانوں کو تجلو کرنے کے لیے مداری میں گھس گئے ہیں خانقاہ میں گھس گئے ہیں ہر طبقے میں گھس گئے ہیں ان کے آدمی اب باقاعدہ رشتے داری کا معاملہ لگاتے ہیں اسی رشتے داری رشتے داری لڑکیاں بھی کر دیتے ہیں کہ سب زیادہ ہو گیا ہے لڑکی کا ایسے ہم نے دیکھیں مواد سجاد صاحب نے مسلموں کام کرنا شروع کیے ایک طبقہ خود دیکھا تبلیغی جماعت کو بہت ساتھ دے رہا تھا تو وہی کار کے رکھ دیا آخر میں یہ ہوگا کام ہمیں کام نہیں کرنا ایسی بڑی شخصیت مواد سجاد صاحب کو لکھنؤ میں مسجد سکان پاک نہیں ملتی تھی اور ہم آپ کو بتائیں گے ایک پرچہ بھی ہمارے یہاں مسجد بن غیر مقلد کی پھر ایک پرچہ ہمارے یہاں شائع ہونے والا ہے تبدیلی جماعت بھی غیر مقلدین سے چھٹ گیا ایک مسجد پڑی تھی ویران مرکز کے بغل میں سو کے تفریحی کی جنگی مشہور مشہور کیا بھی پوجا پاٹ ہوتی تھی مدرسے سے آیا تو ہم نے شروع کی نماز پڑھنا شروع کیا ماشاء اللہ بچے پڑھنے لگے بغل میں اور بڑے کے تعلیم شروع ہوئی پھر لکھنؤ چلے گئے پھر کچھ لوگ کرتے گئے تھے ان کو نکال باہر کیا باقاعدہ علماء کو نکالا مسجد سے وہاں پر علماء صاحب کے گروہ کو حضری کے پکڑ پکڑے مفتی بھی تھے عالم بھی تھے اسی میں ایسا کوئی عالمی نہیں ہوا پکڑ پکے قرآن پڑھنے لگے قرآن سسٹم کے الگ گنجوں کو لگا کے یہ معاملہ ہوا کہ جب ہم آئے تو ہم سے رکھتے تھے لوگ اور بھی اس کی وجہ سے تو ہمارے سکون کر کے نماز نہیں ہوتی جب سکون کر دیا اتنے دن نماز پڑھی رہی تبلیغی جماعتوں نے نہ کرنے کے ملاقات کرنے مرکز کے بدلنے اور جب ہم لوگ آگے حضرت اب موجود ان کو ہم نے لگا دیا کے لیے جاؤ آپ کی ملاقاتیں بھی کرو تعلیم کا سلسلہ بھی جاری کرو امر کر کچھ طریقہ ہو جاری کرو بعد چار نوجوان تیار کیے پینسٹھ والے وہاں مشورہ چالو صدر آماد کی تعلیم چالو وہ ادھر بس کی ضرورت رہے پڑھنا صدر آماد پڑھ رہے ہیں نوجوان اور مٹبھیڑ بھیڑ چالو جب ہم نے یہ دیکھا مٹبھیڑ خاص صاحب نے کہا تو ہم آپ ہمارے خاص سات آدمی ہیں کسی میں ہٹ جائیں گے تو کام آگے کیا ہوگا اپنی جگہ موجود ہے سارا کام ہو رہا چھوڑو جب ان لوگوں نے چھوڑ دیا غیر مقلف کو قبضہ کر دیا ان لوگوں نے کام چھوڑ دیا غیر مقلف باقاعدہ کرسی میں تعداد بڑی ہے بڑی تعداد ہے غیر مقلف ہم لوگ باقاعدہ اور عید گاہ میں بھی کرا ہے تو ہم نے کا مقلف دیں تو ہم نے بتایا تو غذ مکلف تھے اور دوسرے سے منگوایا اور کہاں سے ان کے خلاف کیا ہے جیسا آیا تو تب ہوا ہو غیر مقلف کا اب پھر باقاعدہ غیر مقلف چھا رہا ہے کوئی کرنے نہیں آیا ہمارے پاس بہت سے لوگ آئے یہ کہہ رہے ہیں اعلان کرنے کا جواب دے دیا میں کہا جواب دے سکتے ہیں غیر مقلد کی بڑے بڑے عالم مادہ میں کیونکہ غیر مقلدی سب سے پہلے محنت کی ہے اس کا کچھ کٹ رہا الحمد للہ اس کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے کیونکہ علم کی ضرورت نہیں بس کرنے کی جانے ضرورت نہیں <laughs> کے لیے ہم جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ٹھیکے دار والے تبلیغ ہے وہاں پر سارا وبا ان کے ذمہ آئے گا میدان چھوڑ دیے ہیں اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں سارا وبا ان کے ذمہ آئے گا تو وہ بھگائے جا کے کیا کر رہے ہیں یعنی غیر مقلد قابض ہو جائے ان کو کوئی غم نہیں قابض ہو کوئی غم اہل حق اٹھے تو چار سال میں کالا ہی نہیں جی, جی۔ حق سے دشمنی کیوں ہے جی اب آپ کہیں گے امر بل معروف نہیں ہے کا کام چالو کریں تو امر معروف نہیں ہے کا کام کیا ہے اچھائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا ساری اچھائیوں کا حکم کیا جائے کوئی داغی نہیں رکھنے والا ہے علاقے میں داغی کی ترجیح دی جائے کچھ سود گیار مبتلا سود سے بچایا جائے موبائل بکرے دیکھیں اس سے روکا جائے تصویر کسی عام ہو رہی ہے جلسوں میں زبردست عام ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اب میدان میں آپ کام کرنے کے لیے جائیں گے یہ لوگ راستہ چھاپا مارے ہوئے بہت سے لوگ سفر بنوں کا سفر نہیں کریں گے جب تک کہ ان کا نہ ہو جائے گا ہم سفر نہیں کریں گے اپنی محنت کو برباد نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کتے بھوکے بھوگنے دو ہم نے کہا بالکل صحیح کتے بھوکے بھوگنے دو لیکن ہم عمارت بنا رہا ہوں رستے لگا رہا ہوں اضافہ اخاڑ کے تمہارا مورن بھی گئے سیون گئی محنت بھی گئی اب راستہ لگانا ضروری نہیں اب دفاع ضروری ہے پہلے روک تھام لگاؤ پہرا لگاؤ دیوار مضبوط ہو جائے گرا نہ سکے سب دیوار کا کام لگانا ضروری ہے تب نے کہا تعلیم جلدی بچوں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں اور للہ ہو رہا ہے کام بات تیار ہوں گی ان شاء اللہ کام ہوگا بات مستقل چلا رہا ہوں سفر جب بھی کروں گے جن سے کٹ ہو جائے گی بتائیے کتنی افسوس کم کی بات ہے علماء بھی سب اس اور یہ دیکھیے ہم بتا رہا ہوں آپ کو اس میں بڑے بڑے تبقی جائیں گے ہم کو تو دارالعلوم کے حقانے کے اس پر اس کا بھی خطرہ ہے دارالعلوم کے فتوے بھی غلط شاید ہونے لگے ہمارے پاس فتوا منگوایا تھا ہم کو معلوم ہے کیا جواب دیں گے معلوم ہے حق کیا ہے وہ بھی معلوم ہے لیکن ہم نے کہا فتوے لگا حجت کے لیے فتوے بھی لیے جائیں گے حجت کے لیے ہم نے فتوا کیا دیا تھا ایک فتویٰ منگوایا اس سے خطرہ کروا کے کوئی عالم دین یا بزرگ کا تقریر رہتا مسجد میں فضل اعمال منتقل نہ پڑھ کے درس و قرآن پاس دے یا بھائی کس جگہ پر فرائض فرائض مسائل کا علم فرض ہے وہ سکھانا ضروری ہے سب ہنسی ہیں یا کون اختلاف کا مسئلہ ہے مسائل کا علم فرض ہے فضائل کا نفل ہے یہی بہت بڑی پہ بنیادی ہے نفل میں لگے رہیں کوئی فرض چھوڑے رہے اس کا کیا کچھ بتائیے آپ اور ہم لوگ بھی مسائل سے دور سے یہ تو بار بلی کا صدقہ ہے بڑی زبردست کتاب ہے وہ وہ خالی رد جدات یا کہتے ہیں رد تبدیل جماعت نہیں ہے وہ علمی جہالت اپنی جو جہالت اس کا اعتراف کرواتی ہے پڑھو گے پتہ چلے گا وہ اس کی باتیں نہیں سمجھ پا رہی تو مزے دار یہی شرح اور اس کی لکھنا اور اس کی تصویر صحیح ہی نہیں ہے تاکہ عالموں کو پتہ چلے اپنی جہالت ابھی جو لوگ آ جائیں سب لوگ آ جائیں گے جو بھی عالمی میں سب آ جائیں گے جی۔ دیکھیے اہم چیز یہ ہے مطالعہ کیا ہے تجربہ ہوا ہے اور ماشاء اللہ عالم ہے تو جاغ تو نہیں کوئی کانا سوچی گئے جو کوئی بات سمجھا دی جائے جس کے بھائی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہے ہے ٹھیک جس کے سمجھ میں آ گیا کہ بدعت ہے کتنا ہے گمراہی ہے وہ حال کا نام لکھو دیکھو چلے گئے ہاں۔ کوئی بات نہیں چار ہاں۔ ہیں کوئی غلط نہیں مضبوط ہیں ان شاء اللہ کام ہو کے رہے گا جی، جی۔ اگر حق میں ہیں دلائل پہ ہیں تو کے کے پوری دنیا علماء اگر جمع ہو کے بھی آپ کو کریں گے مطلب ہو پائے گا اگر نہیں اور کیا کہتے ہیں کچھ بے دلیل ہے اگر ہزاروں ہم ہو جائیں گے تب بھی نکل پائیں گے ہم نے اسی بنیاد پر تھی کو بھیجا تھا بڑے تو ہمیں غرض نہیں آیا گی سو چاہتے آؤ ایک میں تبلیغی جماعت کی گزار ہونے کا فتوا ایک خصوصی ہے تبلیغی جماعت کی وجہ سے آفات دریات سے رسول ہو رہا ہے ایک تبلیغ پڑھنے کا خصوصی تبلیغ تعلیمی نپٹ پڑے سخت خصوصی ہے جی جو کرو کروں الحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده هذا نفسه اللهم اللهم لا من صل محمد وعلى ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مجيب الخاسرين